اس نے دیکھا اپنے ذہن کے پردے پہ ایک عجیب منظر جس میں وہ خود بھی تھا نیم تاری کال کوٹھری میں ٹھنڈے فرش پہ بیٹھا اس کے جسم کے انگ انگ میں درد اٹھ رہا تھا کن پٹی سے بہتے خون کی نمی گردن پہ محسوس ہوتی تھی سامنے وہ دو زانوں بیٹھی تھی سنہرے الجھے الجھے بالوں کی کس کے پونی بنائے ملکجا سا سیاہ کرتا پاجامہ پہنے وہ سر جھکائے اس کے ہاتھ پہ مرہم لگا رہی تھی گرم زخم پہ ٹھنڈا مرہم اسے اندر تک جلائے دے رہا تھا یکا یک لڑکی نے آنکھیں اٹھائی دونوں کی نظریں ملی اور وہ محبود رہ گیا وہ اس لڑکی کو پہچانتا تھا تالیہ مراد کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی اور اپنے سر پہ کھڑی داتن کو بے یقینی سے دیکھا آریانہ فاتح کی بیٹی نہیں تھی ہوں داتل نے گردن دائیں بائیں گھمائی اور پھر دھپ سے اس کے صوفے پہ آ گری جس بچی کو فاتح اور اسرا نے بیٹی کی طرح پالا تھا اور جس سے ان دونوں کو بہت محبت ہے ان کی سگی بیٹی نہیں تھی ہیں تو پھر وہ کون تھی وہ ہکا بکا سی داتن کو دیکھنے لگی ساری نیند رفو چکر ہو گئی تھی یہ تو مجھے نہیں معلوم تو باقی کیسے معلوم ہوا کیونکہ تم نے مجھے وان فاتح کی فائنینشیل ٹرانزیکشن چیک کرنے کے لیے کہا تھا پیسہ کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے اب پیسے کا روٹ لیانا صابری سے بہتر کوئی چیک نہیں کر سکتا تو اسی مد میں مجھے وان فاتح کا ایک خفیہ بینک اکاؤنٹ ملا جس کو وہ زیادہ استعمال نہیں کرتا اور وہ دم سادھے سن رہی تھی دلچسپ بات یہ ہے کہ فاتح ایک زمانے میں اس اکاؤنٹ سے ایک مخصوص رقم ہر ماہ کسی رپورٹر کو بھیجتا تھا رقم کافی زیادہ تھی اور آریانہ کی گمشدگی تک ادائیگی کا سلسلہ چلتا رہا پھر بند ہو گیا ظاہر ہے کوئی رپورٹر اسے بلیک میل کر رہا تھا اور میں پہنچ گئی رپورٹر کے پاس داتن فخر سے بتا رہی تھی اس کی زبان کھلوانا مشکل نہ تھا ویسے بھی آریانہ کی گمشدگی کے بعد اس نے خوف خدا کے ہاتھوں وان فاتح کو بلیک میل کرنا چھوڑ دیا تھا لاؤنج میں داتن کی آواز کے سوا کوئی آواز نہیں تھی وہ تفاخر سے مسکراتے ہوئے اپنی کارکردگی بتا رہی تھی اور دونوں پیر اوپر بیٹھی بے چینی سے اصل بات سننے کی منتظر تھی اس رپورٹر کو گزشتہ الیکشن پہ صوفیہ رحمان کے باپ کی کیمپین مینیجر نے وان فاتح پہ اوپو ریسرچ کرنے کے لیے ہائر کیا تھا وہ رپورٹر میری طرح زیرک تھا اور بال کی کھال اتار لاتا تھا میری طرح اس کی تفتیش انتہائی باریک بین اور تم اپنی یہ تعریفیں بعد میں بھی کر سکتی ہو پہلے کام کی بات کر لیں داتے نے اسے خفگی سے گھورتے ہوئے ناک سکوڑی کہتے ہیں اچھا دوست قسمت سے ملتا ہے اور اگر دوست میرے جیسا لیانا صابری اس نے زور سے صوفے کی گدی پہ ہاتھ مارا رپورٹر کیا معلوم ہوا رپورٹر کو وہ بتاؤ داتن جلدی جلدی بولنے لگی جب آریانہ دو سال کی تھی تو وان فاتح اس نے اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے ایک سرکاری آفیسر کو رشوت دی تھی وہ کبھی ناجائز کام کے لیے رشوت نہیں دے سکتے ناممکن میں نہیں مان سکتی رپورٹر نے جب سرکاری افسر کا بیان سامنے لا کے رکھا تو فاتح نے سچائی سے اعتراف کر لیا کہ اس نے واقعی برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے رشوت دی تھی تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی نہیں ہے کیونکہ اس وقت اس بچی کی عمر دو سال تھی اور وان فاتح کی شادی کو صرف ایک سال گزرا تھا وہ ایک دم چپ ہو گئی یعنی وہ اسرا اور فاتح کی بیٹی نہیں ہے مگر ہو سکتا ہے وہ فاتح کی کسی پہلی بیوی یا رپورٹر کو بھی یہی لگا کہ یہ بچی یا تو کسی خفیہ بیوی سے ہے یا جائز نہیں ہے مگر جب اس نے فاتح کو بلیک میل کرنا چاہا تو فاتح نے اسے صاف صاف بتا دیا کہ وہ بچی اس کی اپنی نہیں تھی نہ اسرا کی تھی اس نے اسے اڈاپٹ کیا تھا تو اڈاپٹ شدہ بچی پہ اتنا پردہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے وہ اتنے ماہ اس رپورٹر کا منہ بند کرنے کے لیے پیسے کیوں دیتے رہے رپورٹر کا کہنا ہے کچھ تو تھا جس کو وہ چھپانا چاہتا تھا کیونکہ اس نے جیسے ہی فاتح سے کہا کہ وہ صوفیہ کے باپ کو بتا دے گا تو فاتح اس کو پیسے دینے پہ راضی ہو گیا البتہ جب بچی کھو گئی تو انسانیت کے ناطے اس رپورٹر نے فاتح سے رابطہ منقطع کر دیا اگر وہ بچی شروع سے ہی اس کے ساتھ تھی تو اس کا مطلب ہے اس نے شادی بھی اس بچی کو کاغذی ماں باپ فراہم کرنے کے لیے کی تھی وہ چونک کے بولی ایک انٹرویو میں اسرا نے ہنستے ہوئے بتایا تھا کہ فاتح کو شادی کی جلدی تھی اور اسرا نے اس کی مدد کی وہ دونوں امریکہ میں رہتے تھے تو انہوں نے ہر طرح سے اس بچی کے معاملے کو کور کر کے رکھا ملیشیا میں لوگ یہی جانتے تھے کہ وہ فاتح اور اسرا کی بیٹی ہے انہوں نے اس کی عمر ایک سال کم لکھوائی تھی اور یہ انلیگل برتھ سرٹیفکیٹ اس نے امریکہ کے بجائے ملیشیا میں کیوں بنوایا کیونکہ یہاں ناجائز کام زیادہ آسانی سے ہو جاتے ہیں اب تھوڑی پہ ہاتھ رکھے چھت کو دیکھتی سوچ رہی تھی یعنی وان فاتح نے اس بچی آریانہ کے لیے اپنی ساری زندگی بدل کے رکھ دی اسرا نے بھی اس کا مکمل ساتھ دیا ماننا پڑے گا وہ اچھی بیوی تھی اس کے لیے اپنے بچوں کا تحفظ سب سے بڑھ کے ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اعتراف کیا تم نے ایک دفعہ بھی میرا شکریہ ادا نہیں کیا لڑکی داتن پدوکا نے کافی دیر انتظار کے بعد سوچ میں گم تالیہ کو ٹوکا دیا تو اس نے برا سا منہ بنایا ابھی تو تم بڑا دوست دوست کا راگ الاپ رہی تھی دوستوں کو شکریہ اور سوری نہیں کہتے مگر کچھ کھانے کے لیے تو کہہ دیتے ہیں نا وہ ہفگی سے اٹھی اور خود ہی کچن کی طرف بڑھ گئی پھر کاؤنٹر کے قریب رکھی وہاں کوکو پھل کی ٹوکری اس دن سے ایسی ہی رکھی تھی یہ ایڈم کیوں بیچتا ہے تمہارے لیے اتنے ہائی کیلری تحفے وہ نہیں بیچتا پھر کون داتن چونک کے اس کی طرف گھومی وہ ہتیلیوں پہ چہرہ گرائے سوچ میں گم نظر آ رہی تھی بتا دوں تو تم کون سا یقین کر لو گی داتے نے دونوں ہاتھ پہلوں پہ رکھے اور بھویں بھینج کے اسے دیکھا کیا تمہیں ہماری دوستی پہ اتنا بھی یقین نہیں ہے تالیا نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا تم یقین نہیں کرو گی کوئی یقین نہیں کرے گا تم آزما کے تو دیکھو تالیا نے کاؤنٹر کے پار کھڑی متفکر سی داتن کو دیکھا اور مسکرائی اگر میں کہوں کہ میں نے اڑنا سیکھ لیا ہے یا انسانوں کو ہاتھ کے اشارے سے سام بچھو بنا سکتی ہوں یا جس چھ کو چھو اس کو سونا بنا دیتی ہوں تو کر لو گی یقین تمہیں اب بھی شک ہے اور اگر میں کہوں کہ داتن پہ جمی اس کی آنکھیں بھیگی آواز کپ کپ آئی کہ میں نے وقت میں سفر کیا ہے میں چھ سو سال پہلے کے ملاقہ کی شہزادی تاشا ہوں اور میں نے وہاں کے غلام فاتح سے شادی کر لی تھی اس ایک رات میں ایڈم میں اور فاتح چار ماہ قدیم ملاقہ میں گزار آئے ہیں تو یقین کر لو گی کسی کھلی کھڑکی سے تیز جھونکا آیا اور اس کے چہرے پہ آئے بال پیچھے کوڑنے لگے اس کی گردن اٹھی تھی اور داتن پہ جمی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں داتن کے ہاتھ پہلو میں آن گرے لب ہلکے سے کھل گئے پھر وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی قریب آئی اور میز کے کنارے پہ بیٹھی تو تم نے چابی کا کفل ڈھونڈ لیا تھا اس کتاب میں لکھا تھا کہ وہ وقت کا دروازہ ہے کیا واقعی وہ تالیہ نے ایسا بات میں سر ہلایا آنسو سست روی سے گرنے لگے اس سفر کو یاد کرنا خوف اور تکلیف کو یاد کرنا تھا وہ وقت کی قید وہ مراد راجہ کا اصلی چہرہ جاننا وہ جنگل میں ننگے قدموں سفر کرنا یا اللہ تم نے وقت کا دروازہ پار کر لیا میں نے تمہیں منع کیا تھا مگر تم نے نہیں سنا وہ ایک دم بے بسی سے غصہ ہوئی وہ کتاب درست کہتی تھی تمہاری گردن کا نشان تم پمبورو تھی شکار باز اوہ تالیہ تمہیں کیوں لگا میں تمہارا یقین نہیں کروں گی کیونکہ میں نے ساری عمر جھوٹ بولے ہیں اور دیکھو وقت نے کیسے میرے ساتھ جھوٹ بول دیا مجھے ایسا سچ تھما دیا جس کو کہنے کی ہمت بھی نہیں رہی میں بہت تکلیف میں ہوں داتے وہ ہموار لہجے میں کہہ رہی تھی البتہ آنسو گرتے جا رہے تھے اسی لیے میں جھوٹ اور دھوکے کے رستے کو چھوڑ آئی ہوں پلیز میری مدد کیا کرو مجھے یہ مت کہا کرو کہ انسان نہیں بدل سکتے مجھے امید اور ہمت دلایا کرو مجھے کہا کرو کہ تالیہ تم بھی اچھی ہو سکتی ہو میں نے بہت کوشش بہت محنت کی ہے بہتر بننے کے لیے سچا بننے کے لیے پلیز مجھے حقیقت کا آئینہ مت دکھایا کرو پلیز مجھے اس فیری ٹیل میں زندہ رہنے دیا کرو جس میں جب لوگ اچھے ہو جاتے ہیں تو ان کے گناہ ان کا پیچھا نہیں کرتے اور ان کو ان کی ہیپی اینڈنگ مل جاتی ہے مجھے میری ہیپی اینڈنگ چاہیے داتے مجھ سے جھوٹ بولا کرو اور کہا کرو کہ مجھے مل جائے گی وہ بڑے صبر سے دھیرے دھیرے کہہ رہی تھی مگر اس کے آنسو مسلسل بہ رہے تھے داتے نے دل تھام کے اسے یوں دیکھا اس کا تو جیسے کلیجا کٹ گیا تھا مجھے شروع سے بتاؤ کہ اس رات کیا ہوا تھا وہ واقعی تالیہ کے لیے پریشان ہو گئی تھی پھر وہ جو بولنا شروع ہوئی تو صبح تک بولتی رہی کچن کاؤنٹر پہ رکھی پھلوں سے بھری ٹوکری خاموشی سے ان دونوں کو صوفے پہ بیٹھے باتیں کرتے دیکھ رہی تھی روشنی پھیلنے لگی جب داتن تیسری دفعہ چائے بنانے اٹھی پھر رک کے اس کی طرف گھومی تم آج سے مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گی تمہیں تمہاری ہیپی اینڈنگ دلانے کے لیے لیانا صابری کو جو بھی کرنا پڑے وہ کرے گی مگر تمہاری امید نہیں ٹوٹنے دے گی تم اچھی بن چکی ہو تالیا اور جب انسان اچھا بن جاتا ہے تو اس کے گناہ اس کا پیچھا نہیں کرتے واقعی داتن اس نے امید اور خوف سے داتن کا ہاتھ تھام کے پوچھا کسی کو کبھی نہیں علم ہوگا نا کہ میرا ماضی کیسا تھا اور اگر میں مستقبل کو اچھے رنگوں سے رنگ لوں گی تو میرا ماضی اریلیونٹ ہو جائے گا ہے نا ہاں تالیہ تمہارا ماضی کبھی کوئی نہیں ڈھونڈ سکے گا اور نہ ہی تمہارے جرائم تمہارے پیچھے آئیں گے داتے نے اسے تسلی دی وہی جھوٹی تسلی جو تالیہ نے تھوڑی دیر پہلے اسے دینے کے لیے کہا تھا اس صبح پروسیکیوشن آفس میں دو لوگ ایک میز کے گرد بیٹھے تھے اور ان کے درمیان ایک فائل کھلی رکھی تھی پہلے صفحے پہ تالیہ مراد کی ان لارج تصویر چسپا تھی اور دیگر صفحات پہ اس کی پروفائل تحریر تھی جو شخص تصویر اٹھا کے غور سے دیکھ رہا تھا وہ ادھیڑ عمر کا سرمئی بالوں والا ملے مرد تھا آنکھوں پہ سلور فریم کا چشمہ لگائے وہ کشادہ پیشانی اور ٹھنڈے مزاج کا حامل انسان لگتا تھا اس کا نام احمد نظام تھا اور وہ چیف تھا احمد نظام سامنے بیٹھا آفیسر راز درانہ لہجے میں کہنے لگا یہ تالیہ بنت مراد ہے وان فاتح بن رامزل کی نئی کیمپین مینیجر ایک معروف سوشلائٹ اور چیریٹی ورکر مگر اٹارنی جنرل کے آفس سے یہ فائل آپ کو اس لیے بھیجی گئی ہے تاکہ آپ معلوم کریں کہ کیا یہ لڑکی وہی ہے جو یہ خود کو کہتی ہے سلور بالوں والے پروسیکیوٹر نے تصویر رکھی کتاری اور آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے اسے غور سے دیکھا حکام بالا ایک دم سے ایک عام سی لڑکی میں دلچسپی کیوں لینے لگے ہیں کیونکہ وہ ایک دم سے وان فاتح کے گرد نظر آنے لگی ہے مگر سیاستدانوں کے گرد تو سارے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں دولت مند ہائرس سوشلائٹ ہائرس تاجر کاروباری لوگ عام لوگوں کو کہاں نوکری ملتی ہے سیاستدانوں کے قریب مجھے اس میں کوئی مایوب بات نہیں لگی ہمیں مصدقہ اطلاع ملی ہے کہ یہ لڑکی وہ نہیں ہے جو وہ خود کو کہتی ہے اور اگر ایسا ہے اور وہ واقعی کوئی جاسوس کوئی خفیہ آپریٹو ہے تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ بارسن نیشنل کے ہونے والے صدر کو اس سے محفوظ رکھیں تنگو احمد کیا آپ یہ ذمہ داری بغیر گھبرائے قبول کر سکتے ہیں اس کا انداز جتانے والا تھا احمد نظام مسکرایا اور پیچھے کو ٹیک لگائی میں اس آفس میں اتنے عرصے سے کام کر رہا ہوں جتنے عرصے میں بچے جوان ہو جاتے ہیں میں جب کسی کیس کی ابتدائی فائل دیکھتا ہوں تو بتا دیتا ہوں کہ کیس میں کچھ ہے یا نہیں ہے اور اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے جب کوئی جرم ہوا ہی نہیں تو ایک بیچاری لڑکی کو پریشان کرنے کا کیا فائدہ اس فائل میں اس کے ایکس ہسبینڈ کا پتہ بھی لکھا ہے جو کہ اس وقت جیل میں ہے اس کا بیان سن کے آپ کی رائے بدل جائے گی کتنے لوگ ہیں جو اپنے ایکس کی تعریف کرتے ہیں تو کے ایکس ہسبینڈ کی رائے کو میں کیسے معتبر مان لوں سامنے بیٹھے آفیسر نے گہری سانس بھری سرکاری افسر نے بے چینی سے پہلو بدلا آپ اس کیس کو دو ہفتے کے لیے ٹرائل کے طور پہ لے لیں اگر اس میں کچھ نہ ملے تو اسے چھوڑ دیجیے گا صاحب اگر مجھے کسی مقام پہ یہ معلوم ہوا کہ احمد نظام نے آگے کو جھک کے سنجیدگی سے تمبی کی یہ کہ صرف ایک سیاسی فشنگ ایکسپیڈیشن تھا اور مجھے اس کا حصہ بنایا گیا ہے تو میں اسی وقت استعفیٰ دے دوں گا میں وان فاتح اور صوفیہ رحمان ان دونوں جیسے سیاست دانوں سے لا ہوں یہ کوئی سیاسی فشنگ مہم نہیں ہے سر وہ یقین دلا رہا تھا فشنگ مہم ایسی تفتیش کو کہتے ہیں جس میں یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ فلاں مجرم ہے اور اسے سزا دینی ہے تو ذہن بنا کے اس کے خلاف بہت سی معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں تاکہ کچھ ایسا مل جائے جس پہ اسے سزا دی جا سکے جیسے کنڈیاں لگا کے جھیل کنارے بیٹھ جانا پھر آگے مچھلی پھنسے یا کینچوا ٹھیک ہے میں تمہاری زبان پہ اعتبار کر رہا ہوں میرے نزدیک انسان کی زبان اس کی گردن کو رہن رکھ سکتی ہے پھر وہ کھڑا ہوا تو آفیسر بھی ساتھ ہی کھڑا ہوا دونوں نے مسافہ کیا اور تنگو احمد نے اپنی بات دہرائی اس لڑکی نے ابھی تک کوئی جرم نہیں کیا جو ہمیں معلوم ہو اور نہ ہی کسی نے اس کی شکایت کی ہے دو ہفتے اگر دو ہفتوں تک مجھے کچھ نہ ملا تو میں اس فائل کو بند کر دوں گا اس کا لہجہ پرزم اور اٹل تھا وہاں کوئی لچک کوئی ڈھیل نہ تھی سرکاری آفیسر نے مسکرا کے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا میرے خیال میں سر یہ کہ اتنی جلدی بند نہیں ہوگا ٹیبلوائڈ کے دفتر میں معمول کے مطابق صبح سویرے ہی گھنٹیوں اور آوازوں کا شور گونج رہا تھا کیبن در کیبن قطار میں بنے تھے اور رپورٹرز، کمپیوٹرز اور ایڈیٹرز اپنے اپنے کی بورڈ میں سردی کام کر رہے تھے ایڈم بن محمد کندھے پہ لمبے اسٹریپ والا بیگ اٹھائے آگے بڑھتا جا رہا تھا چیک والی شرٹ اور سادہ انداز میں جمائے بال معمول کے مطابق تھے آج اس نے سوٹ وغیرہ نہیں پہنا تھا اب تو اس کی جاب پکی تھی مگر کیا یہ آگے بھی پکی رہے گی یہی اندیشہ اس کو پریشان کیے ہوئے تھا ایڈیٹر کا دروازہ کھٹکا کے کے اندر سر نکال جھانکا تو وہ کام کرتے دکھائی دے رہا تھا وہی پہلے دن والے تاثرات ماتھے پہ بڑی ناک پہ غصہ چہرہ جھکا ہوا تھا ایڈم نے تھوک نکلا سر میں آ جاؤں انہوں نے سر اٹھا کے اسے دیکھا تو وہ فورن سے اندر آیا اور شروع ہو گیا سر میں شرمندہ ہوں کہ اس ہفتے کوئی سٹوری نہیں دے سکتا آپ نے مجھے جاب دی مگر میں آپ کی توقعات پہ پورا نہیں اتر سکا لیکن میں وعدہ کرتا ہوں اگلے ہفتے میں ایڈم آؤ آؤ بیٹھو کب آئے تم ایڈیٹر کے چہرے پہ ایسی خوشی اتری کہ ایڈم کے الفاظ درمیان میں رہ گئے گنگ سا اس کو دیکھنے لگا جو کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور سٹوری کی کیا بات کرتے ہو اتنی دلچسپ خبر ہم نے بریک کی وہ بھی تمہاری وجہ سے بیٹھو نا پہلے تو اسے لگا وہ تنس کر رہا ہے مگر ایڈیٹر کی خوش اخلاقی قدرتی تھی ایڈم نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا میری کون سی اسٹوری وہ ایکٹریس کی اسکینڈل والی تو آپ نے چھاپی ہی نہیں ایڈیٹر نے مسکرا کے ہاتھ جھلایا جانے بھی دو سے اصل اسٹوری تو تم نے حالم کے خط کے لفافے کے اندر ڈال کے دی تھی وہ تو شکر ہے میں نے وہ لفافہ کھول لیا ورنہ وہ بٹن کیمرہ اور وان فاتح کی ویڈیو تو ردی کی ٹوکری میں چلی جاتی ویسے کیا شاندار ویڈیو لیک تھی ہماری ویب سائٹ کے ہپس ایسے اوپر گئے کہ وہ جوش سے بتا رہا تھا ایڈم بن محمد کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا حالم کے بنگلے تک کا سفر اس نے غصے صدمے اور بے بسی کی جس حالت میں کیا صرف وہی جانتا تھا گیٹ بند تھا اس نے زور سے گھنٹی بجائی پھر غصے سے چھوٹا گیٹ پھلانگا اور تیزی سے پوسٹ میں آیا بند دروازے کو زور سے دھڑ دھڑایا آرام سے آرام سے داتے نے دروازہ کھولا اور ساتھ ہی برہمی سے اسے ٹوکا مگر ایڈم کا سرخ چہرہ اور ڈھنچی ہوئی بھویں دیکھ کے ٹھہری تمہیں کیا ہوا ہے چیتالیہ کہاں ہے وہ گھر آیا جہاں اس وقت سارے کنگ میکرز ہوتے ہیں اپنے سیاست دانوں کے گرد وہ تیزی سے مڑا اور گیٹ کی طرف بڑھا تو داتے نے پکارا تمہاری خیال میں تمہیں کوئی سیاسی پارٹی کے دفتر میں اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ گھسنے دے گا مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے لہجہ ابھی تک سخت تھا ایڈم واپس گھما اور چپتی نظروں سے اسے دیکھا آف کورس آپ تو جانتی ہی ہوں گی بہرحال چیتالیہ سے کہیے گا مجھے معلوم ہو گیا ہے انہوں نے میرے ذریعے فاتح صاحب کی ویڈیو لیک کروائی تھی میرے ذریعے تو اس نے کندھے اچکائے تو ایڈم غصے اور بے بسی سے سانس باہر خارج کی تو یہ کہ مجھے ان کے فاتح صاحب سے دھوکہ دہی کرنے سے زیادہ اس بات کا افسوس ہے کہ انہوں نے کہا تھا وہ خود کو بدل رہی ہیں اور میں نے یقین کر لیا تھا مگر وہ اب بھی ویسی ہی ہیں اکیلی کیوں بدلے وہ داتے نے غراتے ہوئے باہر قدم رکھا تو وہ ٹھہر گیا تم کیوں نہ بدلو فاتح رامزل کیوں نہ بدلے ساری دنیا کیوں نہ بدلے وہ پورچ پہ قدم قدم اس کے قریب آ رہی تھی بھاری بھرکم داتن نے ہاتھ دونوں پہلوؤں پہ جما رکھے تھے اور غیص و غذب سے چہرہ تمتمانے لگا تھا صرف میری تالیہ کیوں بدلے میں نے طے کر لیا ہے کہ وہ اپنے اصل سے نہیں بھاگے گی اور اپنے ٹیلنٹس کو اپنے عزیز لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرے گی مگر میں پوچھتی ہوں لڑکے تم کیوں نہ بدلو وان فاتح کیوں مسلحت پسندی کی سیاست چھوڑ کے اپنی بیوی اور اس کے بھائی کے خوف سے آزاد ہو کے اپنے اصل کے ساتھ قدیم ملاقہ والا بے خوف انسان کیوں نہ بنے وہ اسے گھورتے ہوئے قریب آ رہی تھی ایڈم کے تاثرات بدلے قدم قدم پیچھے ہٹنے لگا اور تم کب تک خود ترسی کا شکار ہو کے بے روزگار پھرو گے تم اس ڈنر پہ اسی جگہ کھڑے تھے جہاں عثمان نے کھڑے ہو کے وہ ویڈیو بنائی تھی ہم نے بٹن کیمرے کو چیک کیا تو وہ وائی فائی سے کنیکٹڈ نہیں تھی مگر عثمان کے فون سے ضرور تھی اشر وغیرہ کے پاس ویڈیو ہو یا نہ ہو عثمان کے پاس اس کی کاپی ضرور تھی کبھی نہ کبھی اسے لیک ہونا تھا اور تم پہ الزام لگتا مگر جانتے ہو عثمان نے تم پہ الزام کیوں نہیں لگایا وہ جارحانہ انداز میں آگے بڑھ رہی تھی اور وہ چوکنا سا پیچھے ہٹ رہا تھا دیوار سے کمر ٹکرائی تو رک گیا کیونکہ نے تمہیں وہ ڈھال تھما دی تھی جس کو اٹھائے تم کسی کی خبر لیک کر سکتے ہو کسی کا راز کھول سکتے ہو کسی کی بھی جاسوسی کر سکتے ہو تمہیں اس چیز کا لائسنس مل گیا ہے ایڈم اور جانتے ہو وہ ڈھال کیا ہے رپورٹر ہونا دیوار سے لگا ایڈم دھیرے سے بولا اس کے تنے احساب ڈھیلے پڑ چکے تھے کیونکہ رپورٹر یہ سب کر سکتا ہے بالکل ایڈم بالکل داتن اس کے عین سامنے کھڑی اسے گھور رہی تھی تمہیں اب امیونٹی مل گئی ہے اور جاب بھی تمہیں کیا لگتا تھا تمہیں بغیر کسی ڈگری یا قابلیت کے اتنے بڑے اخبار میں یوں ہی جاب مل جائے گی وہ ویڈیو تمہاری سی وی تھی اسی سے تمہیں عزت ملنے لگی وہ ویڈیو وان فاتح کے گرد سے عثمان جیسے لوگوں کو دور کرنے کا ہتھیار تھی وان فاتح کو آزاد کرنے کی چابی تھی آئندہ کوئی بھی فاتح کی ویڈیو بنانے کی کوشش نہیں کرے گا کیونکہ اس ویڈیو سے اس کو ملنے والی عزت اشر جیسے لوگوں کو عبرت کے لیے کافی ہے اس لیے آئندہ تالیہ پہ غصہ کرنے کے بجائے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے گیٹ پھیلانا تو بہتر ہوگا ایڈم پہ گھڑوں پانی پڑ چکا تھا تو یہ طے تھا کہ صرف تالیا کو نہیں بدلنا تھا اس کے گرد موجود باقی دنیا کو بھی تالیہ کے مطابق خود کو تبدیل کرنا تھا چاہے خوشی سے چاہے ناخوشی سے ظاہر ہے جب میں نے سنا تو مجھے غصہ آیا مگر ایڈم نے ہون کاٹتے شانے اچکا دیے الفاظ ختم ہو گئے تھے پھر ایک دم وہ چونکا آپ نے کہا قدیم ملاقہ والا فاتح آپ کو کیسے پتا داتے نے گہری سانس لی ہاتھ پہلوں میں گرائے اور آنکھیں گھمائی ظاہر ہے تالیہ میری بہترین دوست ہے اس نے تمہارے وقت کے سفر کی روداد پہلے دن ہی سنا دی تھی مجھے پہلے دن ایڈم نے مشکوک انداز میں ابرو اٹھائی مطلب دوسرے دن ایڈم نے دوسری ابرو بھی اٹھائی مطلب کل کل بتایا اس نے تاطن برے موڈ سے بولی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا ماحول سے تلخی خود بخود جانے لگی تو بلا آخر انہوں نے آپ پہ یقین کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا اس کے چہرے کی سرخی ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی مگر اب وہ بہتر محسوس کر رہا تھا چیزیں سیاہ اور سفید نہیں ہوتی چیزیں اس سے زیادہ پیچیدہ ہوتی ہیں اس کو ہمیشہ سے مجھ پہ یقین تھا داتے نے شانے اچکائے پھر اسے اندر چلنے کا اشارہ کیا کچھ دیر بعد وہ دونوں لاؤنج سے ملحقہ اوپن کچن میں میز کے گرد بیٹھے تھے ماحول کی تلخی اب چائے کی خوشبو میں گھل کے انکا ہو چکی تھی البتہ داتن کے چہرے کے زاویے بدستور اکھڑے اکھڑے سے تھے آج چائے ٹھیک سے نہیں بنی ضائع ہونے سے بہتر ہے تم پی لو تمہیں اپنے کڑوے رویے کی سزا بھی تو ملنی چاہیے آپ مجھے اس چیز کے ساتھ بھی چائے کی پیشکش کر سکتی تھی جس کو خوش اخلاقی کہتے ہیں میرے اندر وہ چیز ناپید ہے خوش وہ اسی طرح ماتھے پہ بل لیے اس کے سامنے چائے کے برتن نکالنے لگی اور ویسے بھی یہ ادب آداب تمہارے ملاقہ میں چلتے ہوں گے ہم نئے زمانے کے لوگ ہیں فاسٹ فوڈ جنریشن تو نے نے سب بتا دیا ایڈم محظوظ انداز میں اپنا مگ اٹھایا اور گھون بھرا چائے بے حد خوش ذائقہ تھی ہاں یہ بھی کہ تم وہاں مورخ تھے <laughs> تصور کرو مورخ وہ تن سے ہنسی ویسے مجھے افسوس ہے کہ تمہارا سامان سنباؤ کے گھر سے نہیں نکلا سامان ہاں تالیہ نے کہا تم نے کچھ چیزیں چھپائی تھی روز مرہ کی مگر واپس آ کے کھدائی پہ وہ نہیں نکلی افسوس ہوا وہ واقعی تنس کر رہی تھی مگر ایڈم سیدھا ہو کے بیٹھ گیا وہ صرف چیزیں نہیں تھیں اور نہ ہی فقط میں نے چھپائی تھی شاید چیتالیہ شرمندگی سے بچنے کو بعد چھپا گئی وہ پورا خزانے سے بھرا صندوق تھا جو ہم دونوں نے مل کے چھپایا تھا داتن کے ہاتھ سے چمچ زور سے ٹرے میں آ گرا اس کا منہ کھل گیا خزانے کا صندوق پورا صندوق اس کے دماغ کے چودہ طبق روشن ہو گئے جی ہاں پورا صندوق بھرا تھا ہم نے مگر کوئی ہمارے واپس آنے سے پہلے ہی نکال کے لے گیا کون لے گیا کہاں لے گیا تم لوگوں نے کوئی تفتیش بھی نہیں کی یا اللہ پورا صندوق دادن کو ہول اٹھ رہے تھے سارا سہن کھود لیا کچھ نہیں ملا اب تو میں نے اس کی فاتح بھی پڑھ لی ہے اور دعائیہ انداز میں دونوں ہاتھ چہرے پہ پھیرے چلو اٹھو اسی وقت ہم ملاقہ جا رہے ہیں اللہ کی پناہ تم لوگوں نے اپنا خزانہ اتنی آسانی سے کیسے چوری ہونے دیا وہ اٹھی اور اسے چٹکی بجا کے اٹھنے کا اشارہ کرنے لگی ایڈم گڑ بڑا کے اٹھ کھڑا ہوا چائے کا مگ میز پہ رکھ دیا مگر خزانہ تو غائب ہو چکا ہے اسے اب کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے کبھی اسکول گئے ہو کبھی سائنس کی کتابیں پڑھی ہیں مادے کا پہلا اصول یاد ہے وہ منہ بنا کے کہنے لگا کہ اے خاتون کتابوں تک نہ ہی آئے تو اچھا ہوگا مگر وہ بولتی جا رہی تھی مادہ نہ تخلیق ہوتا ہے نہ تباہ ہو سکتا ہے اس کی بس حالت بدلی جا سکتی ہے خزانہ بھی غائب نہیں ہوتا اس کا بس مالک بدل جاتا ہے اور نئے مالک کو ان چیزوں کو بیچنا بھی پڑے گا اور جب وہ بیچے گا تو ہم اس کو ٹریک کر لیں گے اب رستے میں تم مجھے ہر چیز کی تفصیلی ڈسکرپشن دو گے چلو بھی وہ گھرک کے بولا تو ایڈم بس اسے دیکھ کے رہ گیا یہ کتابیں نہ پڑھنے والا تانا آپ نے مجھے کس خوشی میں دیا وہ خفا ہوا کیونکہ تمہاری جنریشن کے لوگوں کو کتابوں سے الرجی ہے سارا وقت اسکرینوں میں گھسے رہتے ہو کبھی کتابیں پڑھو تو جانو دنیا کتنی بڑی اور انسان کتنا گہرا ہے وہ اپنے پرس میں جلدی جلدی چیزیں ڈالتے ہوئے کہہ رہی تھی ایڈم نے آنکھیں تیکھی کر کے اسے دیکھا ہو سکتا ہے ایڈم نے آپ سے زیادہ کتابیں پڑھی ہوں داتے نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا میں برسوں سے کیل کی سب سے بڑی لائبریری میں لائبریرین ہوں میں اپنے ساتھ چار کتابیں اٹھا کے چلتی ہوں ایک ٹریفک سگنل پہ رکے ہوئے پڑھتی ہوں ایک ڈاکٹرز اپوائنٹمنٹ کے انتظار پہ ایک لنچ بریک میں کھانے کے ساتھ اور ایک رات کو سونے سے پہلے تم ایک دن میں کتنی کتابوں کو پڑھ سکتے ہو ایڈم کا منہ کھل گیا پھر جلدی سے اسے بند کیا اور کندھے اچکائے آپ نے صحیح کہا مجھے واقعی کتابوں کے بارے میں کچھ نہیں معلوم کم از کم آپ جتنا تو نہیں معلوم اور جھرجھری لے کر دروازے کی طرف بڑھ گیا یہ طے تھا کہ دنیا میں ایڈم بن محمد سے زیادہ عجیب لوگ بستے تھے شام کی اس تقریب سے پہلے وان فاتح ایک جگہ لنچ پہ مدعو تھا سو یہ طے ہوا کہ وہ سیدھا تقریب میں پہنچے گا جہاں اسرا اور اشر پہلے سے موجود ہوں گے اشر سے وہ اتنے دن بعد آج پہلی دفعہ ملنے جا رہا تھا اور تالیہ جانتی تھی کہ اس ملاقات میں گئے دنوں کی تلخی کا شائبہ تک نہ ہوگا لنچ سے قبل وہ کسی کام سے آفس واپس آئی اور اپنی میز کے دراز کو کھول کے کچھ تلاشنے لگی کہ اپنی کرسی پہ چسپاں ایک پیلا نوٹ دیکھ کے ٹھہر گئی ماتھے پہ بل پڑے دو انگلیوں سے نوٹ اتارا اور چہرے کے سامنے کیا دا ایول کوئین تالیہ نے ارد گرد دیکھا سامنے ہال بنا تھا جہاں اپنے اپنے کیبن میں مصروف دکھائی دیتے تھے یقیناً انہی میں سے کسی نے اس لڑکی ایمان مسا کو نکالے جانے کے باعث اپنا غصہ تالیہ پہ یوں نکالا ہوگا اس نے ایک تیکھی نظر اوپر لگے سی سی ٹی وی کیمرے پہ ڈالی اور دراز سے مطلوبہ کاغذ نکال دی آگے بڑھ گئی لفٹ میں نیچے جاتے ہوئے اس نے دوبارہ سے اس پرچی کو پڑھا آفس اسٹافرز اسے اتنی جلدی ترقی ملنے پہ پسند نہیں کرتے تھے مگر وہ تالیہ مراد کو نہیں جانتے تھے چند ماہ قبل تک وہ ایک خوش باش سی اسکیمر تھی جس کو لوگوں کو لوٹنے میں مزہ آتا تھا پھر وہ وقت کے الٹے چکر میں پھنسی تو جانا کہ وہ ایک شہزادی ہے تب اسے شہزادی کا کردار ادا کرنا آسان لگا تھا وہ تب بھی چور تھی اور بھلے وہ ملاقہ سے نکلنا چاہتی تھی مگر اسے راج کرنا اچھا لگنے لگا تھا وہ ملاقہ کے لوگوں کے لیے کام کر رہی تھی مگر وہ ایک خود پسند اور مغرور شہزادی بن گئی تھی لیکن جب وقت نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا اور اس نے یہ جان لیا کہ اسے کیل میں اپنی زندگی نئے اصولوں پہ شروع کرنی ہوگی تو وہ بدل گئی اس نے ایمان کو صرف اپنی طاقت دکھانے کے لیے فائر نہیں کیا تھا مگر آفس کے لوگ یہی سمجھتے تھے لیکن اب میں ویسی نہیں ہوں تالیہ نے لفٹ کی دھاتی دیوار میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے دہرایا میں ایک ظالم ملکہ بننے کی خواہش مند لڑکی نہیں ہوں میں ایک عاجز ورکر ہوں جو فاتح رامزل کی تابع ہے میں یہ سب ان کے ساتھ رہنے کے لیے کر رہی ہوں اور مجھے اس دنیا میں حکومت کرنے کی کوئی خواہش نہیں ہے یہ پرچی لکھنے والا غلط ہے وہ نہیں جانتا کہ میں نے کتنی محنت سے خود کو بدلا ہے میں اب وہ شہزادی نہیں ہوں جو قید خانے میں فاتح پہ تشدد کرتے دیکھ کے سپاہیوں پہ چلائی تھی کہ وہ ان کی ہونے والی ملکہ ہے میں بس تالیہ ہوں پرچی مروڑ کے پرس میں ڈال دی اور سر اٹھایا تو دھات میں اس کا عکس بدلا بدلا سا تھا عکس میں تاج پہنے کامدار لباس میں ملبوس مسکراتی ہوئی شہزادی تاشا اس کو دیکھ رہی تھی پرچی درست کہتی ہے تالیہ تم اپنے اندر کی طاقت کی حوث میں ڈوبی شہزادی تاشا کو خود سے الگ نہیں کر سکتی تالیا نے جلدی سے سر جھٹکا لفٹ کے دروازے کھل گئے اور وہ تیزی سے باہر نکل آئی اسے اپنے اندر کی آوازوں کو ہر صورت دبانا تھا تقریب ایک فارم ہاؤس پہ منعقد کی گئی تھی وسیع لان کے درمیان میں مستطیل سا نیلا تالاب تھا جس میں غبارے تیر رہے تھے تالاب نے لان کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا دونوں اعتراف میں مہمان گلاس تھامے خوش کپیوں میں مصروف ٹہلتے دکھائی دیتے تھے وہ فاتح کے کندھے کے پیچھے تھی آلو بخارے کے رنگ کی منی کوٹ کو سفید سکرٹ بلاؤز پہ پہنے بالوں کو درمیان کی سیدھی مانگ نکال کے جوڑے میں باندھے وہ چکنی اور محتاط نظروں سے اعتراف کا جائزہ لے رہی تھی اس کے برعکس اس کا باس ریلیکس نظر آ رہا تھا ٹائی ندارت تھی اور سفید شرٹ کے اوپر سرمائی کوٹ پہنے بالوں کو ماتھے پہ بکھیرے وہ مسکرا کے ہر آنے والے سے مل رہا تھا وہ دونوں گارڈز کے ہمراہ لان کے سرے تک آئے تو سامنے اسرا اور اشر منتظر کھڑے تھے اسرا نے سرمئی سٹول سر پہ اوڑھ رکھا تھا مگر اس کے باوجود سامنے سے بھورے بال اور موتیوں کا نیکلس دکھائی دیتا تھا وہ فاتح کو دیکھتے ہی مسکرا کے اس کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی اشر بھی آبنگ کہتا آگے بڑھا اور اس کے آبنگ نے بھی فوراً اسے پرجوش انداز میں اس کا ہاتھ تھام کے مسافہ کیا ان دونوں کے درمیان جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا اب وہ تینوں ایک تکون کی طرح مسکرا کے بات کر رہے تھے اور تین قدم دور کھڑی تالیہ کے لبوں پہ تلخ مسکراہٹ بکھر گئی تھی سیاسی مفاد کے لیے سب کتنے مزے سے اکٹھے ہو جاتے ہیں انسان تو ابھی تک قدیم ملاقہ جیسا تھا وہاں بھی ملکہ یان صوفو اور تالیہ مشترکہ دشمن مراد راجہ کے خلاف اکٹھی ہو گئی تھی اور دم احساس ہوا کہ اسرا چپتی نظروں سے اس کی مسکراہٹ دیکھ رہی ہے تو اس نے چہرہ سیدھا کر لیا اسرا واپس فاتح کی طرف متوجہ ہو گئی تھینک یو فاتح وہ تشکر سے کہہ رہی تھی یہ کرنے کے لیے ساتھ ہی کنکھیوں سے لون کے دوسرے سرے کی طرف اشارہ کیا تالیا نے چونک کے ادھر دیکھا تالاب نے لون کو دو حصوں میں یوں بانٹا تھا کہ حکومتی ارکان کا جھمگٹا دوسری طرف لگ چکا تھا اور وہاں سب کے درمیان کھڑی صوفیہ رحمان نمایاں نظر آ رہی تھی فیملی کے لیے کچھ بھی فاتح نے جواباً مسکرا کے شانے اچکائے تالیہ کا ماتھا ٹھنکا اشر اسرا اور فاتح کی مسکراہٹ کچھ کہہ رہی تھی کچھ ہونے جا رہا ہے سر اس نے بے چینی سے پوچھا تو اسرا نے سرد مسکراہٹ سے دیکھا it's a family thing Talia right Talia کی تنی پیشانی ڈھیلی ہوئی بس سر کو خم دے دیا اشر نے بھی محظوظ نظروں سے اسے دیکھا اب وہ وقت آ گیا ہے جب ہم صوفیہ رحمان سے آریانہ کا حساب لیں اور تالیہ کی طرف سے رخ پھیر لیا وہ جانتا تھا چیتالیہ کی اگر فائل کھلی تو وہ زیادہ عرصے تک آفس میں نہیں ٹکے گی اس لیے اسے تالیہ کو پلان سے آگاہ کرنے کی ضرورت نہ تھی وہ آخری ڈنر میں اپنے شادی شدہ ہونے کا بتا چکی تھی اور اشر کی رہی صحیح دلچسپی بھی ختم ہو چکی تھی فاتح اور اشر ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگے اب عوام کو کھل کے بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ کی قربانی کتنی بڑی تھی لوگوں کو احساس ہونا چاہیے اور ایش میں یہ ہمدردی لینے کے لیے نہیں کر رہا بلکہ تمہاری اور اسرا کی خواہش پہ کر رہا ہوں اگر تمہاری حمایت کی یہ قیمت ہے تو مجھے منظور ہے وہ دونوں دور ہوتے گئے تو ان کی آوازیں بھی دم توڑ گئی تالیہ کی بے چین نگاہوں نے ان کا تعقب کیا تو اسرا کی آواز نے اس کی توجہ ہٹائی خود کو مت تھکاؤ تالیہ ہم فاتح کی فیملی ہیں اور وہ ہماری بات کبھی نہیں ٹالتا تن سے بولی تو تالیا زبردستی مسکرائی پھر اسرا بھی وہاں سے ہٹ گئی وہ بھری پارٹی میں اکیلی رہ گئی ان کی تکون دور اپنے مہمانوں میں مشغول ہو چکی تھی گویا آج فاتح کو تالیا کی ضرورت ہی نہ تھی مگر بندہ ہارا کی بیٹی کو تنہا کھڑے ہونا کب برا لگتا تھا آرام سے ایک مشروب سے بھرا گلاس اٹھایا اور قدم قدم آگے چلنے لگی اکابی نگاہیں تالاب کی دوسری طرف کھڑی صوفیہ رحمان پہ جمی تھیں وہ بھورے اسکارف کو چہرے کے گرد لپیٹے باجوک رنگ پہنے مسکراتے چہرے والی عورت تھی نقش پھینے مگر خوبصورت تھے گردن یوں تنی تھی گویا سریا لگا ہو مگر چہرے کی میٹھی مسکراہٹ دل لبھاتی تھی شہانہ انداز میں مسکرا مسکرا کے ساتھ کھڑے افراد سے بات کر رہی تھی یکدم نگاہیں اٹھا کے تالاب کے پار کھڑی تالیا کو دیکھا دونوں کی نظریں ملی تو اسے بے اختیار ملکہ یان سفو یاد آئی کچھ تھا ان دونوں عورتوں میں جو ایک جیسا تھا کچھ ایول کوئن جیسا صوفیہ اسے دیکھ کے مسکرائی اور دوبارہ سامنے والے شخص سے گفتگو میں مصروف ہو گئی تالیہ کی نظریں اس پہ ابھی تک جمی تھی کچھ تھا جو اسے چبھا تھا میں نے اس عورت کے ساتھ کبھی کوئی اسکیم نہیں کھیلا مگر اس کی یہ اندر تک اترتی نظر یہ معنی خیز مسکراہٹ کیسی تھی جیسے کہہ رہی ہو میں تمہیں جانتی ہوں فاتح اپنے اقربا کے ساتھ کے درمیان کھڑا تھا جب اسرا اشر کو ایک طرف لے گئی پھر اس کی کوہنی تھامے قدرے بے چینی سے پوچھا ہم ٹھیک کر رہے ہیں نائش آف کورس کاکا کیا آپ کو صوفیہ سے آریانہ کا بدلہ نہیں لینا ہاں مگر ہم کسی بے گناہ پہ الزام تو نہیں لگانے جا رہے نا وہ قدرے ڈسٹرب ہو گئی تھی واقعی صوفیہ نے ہی ہماری آریانہ کو غائب کروایا تھا نا آف کورس اس کے علاوہ کون ایسا کر سکتا ہے کاکا پھر نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے اور سمجھانے لگا آریانہ ہماری سنو وائٹ تھی اور صوفیہ رحمان وہ ظالم ملکہ ہے جس نے ہماری سنو وائٹ کو ہم سے دور کیا ہے صوفیہ رحمان ہماری کہانی کی ولن ہے اور ہو سکتا ہے وہ اب بھی جانتی ہو کہ ہماری سنو وائٹ کہاں ہے اس طرح کرنے سے شاید وہ اسے ہمیں لوٹانے پہ مجبور کر دے واقعی ایش وہ نم آنکھوں سے مسکرائی وہ ہمیں واپس مل جائے گی نا ہماری سنو وائٹ ہاں مجھے یاد ہے تم اسے یہ کہتے تھے سنو وائٹ ایک آنسو مسکارا لگی آنکھوں سے ٹوٹ کے گرا اور گال پہ بہہ گیا وہ فیری ٹیلز میں جیتی تھی اور خود بھی فیری ٹیل ہی بن گئی کاکا میرے تم سے اور آبنگ سے لاکھ اختلاف اور لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں میں جانتا ہوں مگر ایک بات میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ مجھے آریانہ سے بہت محبت تھی اور اب اس ظالم ملکہ کی حساب دینے کا وقت آ گیا ہے وہ اسے ٹھوس لہجے میں یقین دلا رہا تھا اس کی آنکھوں میں اتنا یقین تھا کہ اثر کے سارے خدشے دور ہونے لگے وہ نام آنکھوں سے مسکرا دی تالاب کے پار کھڑی صوفیہ رحمان نے گلاس کا آخری گھون بھرا اور پھر خالی گلاس رکھا ایک دم تالیہ کی طرف نظریں اٹھائیں وہ ابھی تک اسی کو دیکھے جا رہی تھی دونوں کے بیچ تالاب حائل تھا صوفیہ نے مسکرا کے خالی گلاس کی طرف اشارہ کیا ملکہ کو مشروب درکار تھا تالیہ مراد نے سر کو مسکرا کے ایسا بات میں جنجش دی اور آگے بڑھ گئی چند لمحے بعد وہ ایک بھرا ہوا گلاس لیے صوفیہ کے قریب جا رہی تھی اس کی چال متوازن اور گردن اعتماد سے اٹھی تھی اسے معلوم تھا صوفیہ اس سے ملنا چاہتی ہے اور ایسا ہی ہوا وہ قریب آئی تو صوفیہ کے گرد سے ہدایت کے مطابق لوگ چھٹنے لگ گئے اب وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل تنہا کھڑی تھی یانگ امت بر ہر مت اس کا مطلب ہے معزز ترین تالیہ نے ادب سے گلاس پیش کیا گردن چھکائی مگر نظریں اٹھائے رکھی یہ اس نے ایک غلام سے سیکھا تھا یانگ امت پر ہر مت وزیر اعظم کا لقب ہوتا ہے نے ہیروں کی انگوٹھیوں سے مزین ہاتھ سے گلاس تھاما اور محسوس مسکراہٹ سے اسے دیکھا تو تم میرے کلاس فیلو کی نئی چیف آف اسٹاف ہو ویسے اس کی بیوی تم سے خوش نہیں لگتی ہے نا وہ جانتی تھی کہ صوفیہ اس کے اور فاتح کے درمیان کسی تعلق کی طرف اشارہ کر رہی تھی اور ایسے الزامات پہ عقل مند لوگ دفاع نہیں کرتے ان کی بیوی تو خود ان سے بھی خوش نہیں لگتی جیسے آپ کی والدہ آپ کے والد سے خوش نہیں لگتی تھی صوفیہ کے چہرے پہ برہمی کی جگہ ہنسی ڈر آئی وہ ہلکا سا ہنسی بہادر ہو بول بھی بی این کو تمہارے جیسے لوگوں کی ضرورت ہے مسکرا کے گھون بھرا وہ کیا ہے یانگ امت برحرمت کہ مجھے ملکاؤں اور سلاطین کی آنکھوں میں دیکھ کے بات کرنے کی عادت ہے مگر ان کا ادب ملحوے سے خاطر رہتا ہے آپ کو کوئی اور چیز لا دوں آپ نے فرائیڈ ونگز چکھے میں نے آپ کے انٹرویو میں پڑھا تھا کہ وہ آپ کے فیوریٹ ہے ادب اور شائستگی سے پوچھا بھورے اسکارف والی شہانہ سی عورت کی مسکراہٹ گہری ہوئی تمہارے انداز سے لگتا ہے تم کسی اعلیٰ خاندان سے ہو وان فاتح کو تم جیسے لوگوں کی بہت ضرورت ہے بالکل کیونکہ وان فاتح کے دشمن بھی بہت خاندانی ہیں آہ تالیہ ملکہ نے گھون بھرتے اور شانے اچکائے میں اس کی دشمن نہیں ہوں میں اس کی کمپیٹیٹر ہوں مگر بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں سمجھتا سیاست میں تو دونوں ایک ہی ہوتے ہیں یانگ امت بر حرمت غلط دشمن وہ ہوتا ہے جو ذاتی دشمنی پہ اتر جائے میں کبھی ذاتی دشمنی پہ نہیں اتری میں نے اس مقابلے کو ہمیشہ ڈگنیفائڈ رکھا ہے مگر بیچارہ میرا کلاس فیلو وہ ہمیشہ مجھ سے بدگمان رہتا ہے افسوس سے سر ہلایا ڈگنیفائڈ تالیہ نے دبی دبی برہمی سے ابرو اٹھائے گستاخی معاف وزیر اعظم صاحبہ مگر اس ڈگنیفائڈ مقابلے کا کولیٹرل ڈیمیج ان کی سات سال کی معصوم بچی بن گئی تھی کبھی فرصت سے سوچے گا وہ اگر آپ کو اس کا قصوروار پبلک میں ٹھہرانے لگے تو کچھ غلط نہیں کریں گے جو اسے اشر اور فاتح کا ارادہ لگ رہا تھا وہ بے دہانی میں بول بھی گئی تو صوفیہ رحمان چونکی تیزی سے تالاب کے پار دیکھا جہاں فاتح اور اشر مسکرا کے لوگوں سے بات چیت میں مگن تھے تو اس لیے وہ اس پارٹی میں آیا ہے تاکہ بھری محفل میں مجھے اپنی بیٹی کا مجرم کہہ سکے میں بھی کہوں اس نے یہ دعوت کیوں قبول کی now I get it Talia نے کچھ کہنا چاہا تو صوفیہ نے روب سے ایک ہاتھ اٹھا دیا وہ چپ ہو گئی چے تالیہ وہ اب سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ ہوئی اسے جو کہنا ہے میں اسے کہنے دوں گی اچھا ہے وہ اتنے سالوں کی بھڑاس نکالے مگر جب آریانہ کے کھونے کے بعد میں اس کے گھر افسوس کے لیے آئی تھی تو اس نے مجھ سے بڑی خشکی سے باہر نکل جانے کو کہا تھا کیونکہ وہ مجھ سے کوئی سخت بات نہیں کہنا چاہتا تھا میں نے اس وقت بھی اسے کہا تھا کہ فاتح جو دل میں ہے کہہ دو تاکہ میں وضاحت دے سکوں مگر وہ اتنا گرم دماغ کا ہے کہ توجہات نہیں سن سکتا تو آج تم اس کو میرا ایک پیغام دے دینا کچھ تھا اس برف کی ملکہ کے لہجے میں جو تالیہ مراد کی ہڈیوں کا خون منجمد کر رہا تھا وہ بنا پلک جھپکے صوفیہ کو دیکھ رہی تھی اسے کہنا کہ صوفیہ بنت رحمان کے حکومت کرنے کے اصول تم سے مختلف ہیں میرے ایتھکس بھی مختلف ہیں اس کی نظر میں میں کرپٹ ہوں تو ٹھیک ہوں مگر میں جو کرتی ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ کرتی ہوں میں اس بے وقوف اور ناشکری عوام کو جتنی سہولیات دے رہی ہوں وہ ان کے لیے بہت ہے جو کچھ میں اس کے علاوہ کروں اس کے لیے میں کسی کی جواب دہ نہیں ہوں مگر میں تین بیٹیوں کی ماں ہوں میرا دل اتنا سیاہ نہیں ہے کہ میں کسی کی معصوم بچی کو نقصان پہنچاؤں اگر مجھے اسے آریانہ کے ذریعے ہرٹ کرنا ہوتا تو میرے ایک اشارے پہ میری کیمپین ٹیم لوگوں کو بتا دیتی کہ آریانہ اس کی بیٹی ہی نہیں ہے مگر میں نے کبھی اس پہ آریانہ کے حوالے سے کیچڑ نہیں اچھالا کیونکہ میں ایک ماں بھی ہوں اور ایک خاندانی عورت بھی اور اس کو یہ بھی کہہ دینا کہ آج اگر اس نے پبلک میں مجھے قاتل یا اغوا کار کہا تو وہ اس حد کو عبور کرے گا جو ہمارے مقابلے کو مہذب رکھے ہوئے ہے اس کے بعد میں آریانہ کی ولدیت کو اس کے خلاف جس طرح بھی استعمال کروں نتائج کا ذمہ دار وہ خود ہوگا جب آ جب آ کے بولتی وہ ماتھے پہ بل لیے آگے بڑھ گئی اور تالیہ مراد سن سی وہاں کھڑی رہ گئی گلاس اس کے ہاتھوں میں گویا پتھر کا بن گیا اس نے ایک عمر اتنے جھوٹ بولے تھے کہ اسے سچ اور جھوٹ کی تفریق آ گئی تھی اور ایک بات وہ جانتی تھی یہ عورت جھوٹ نہیں بول رہی تھی آریانہ کو صوفیہ نے نہیں مروایا تھا تو پھر کس نے اور اگر فاتح اس پہ الزام لگا دے اور بعد میں وہ غلط ثابت ہو جائے تو یا اللہ وہ تیزی سے تالاب کے اوپر بنے پل کی طرف لپکی اسے فاتح بن رامزل کو اپنے پیروں پہ کلہاڑا مارنے سے روکنا تھا اسے فاتح کو غلط فیصلے سے بچانا تھا اسی لیے اس نے یہ جاب عثمان سے چھین کے حاصل کی تھی تاکہ وہ فاتح کو وہ سب یاد کراتی رہے جو ان دونوں نے قدیم ملاقہ میں سیکھا تھا اور جو وہ بھول چکا ہے اس میں اسے ایک شہ فاتح کا اپنی بیوی اور اس کے بھائی کے تسلط سے آزاد ہونا تھا تالاب کے پل پہ ایک دم مہمانوں کا تانتا بن گیا تھا بہت سے لوگ دوسری طرف جانا چاہ رہے تھے جہاں فاتح مطمئن سا کھڑا دو رپورٹر سے بات کر رہا تھا جو اپنے مائک اس کے چہرے کے سامنے کیے ہوئے تھے ایک غیر رسمی سی پریس بریفنگ کا ماحول بن گیا تھا اس کے دائیں بائیں اشر اور اسرا کھڑے تھے سر آج آپ کو کافی عرصے بعد وزیر اعظم صاحبہ کے ساتھ ایک چھت تلے دیکھا ہے ایک رپورٹر تیزی سے پوچھ رہا تھا فاتح نے مسکرا کے اوپر آسمان کو دیکھا اور پھر واپس رپورٹر کو چھت سیریسلی ہجوم میں کہکا سنائی دیا تھا چلے ایک ہی لون کے اوپر دیکھا جا رہا ہے آپ دونوں کو کیا آپ کے درمیان مفاہمت کی کوئی امید ہے پل پہ لوگ سست روی سے آگے بڑھ رہے تھے وہ کسی کو دھکا نہیں دے سکتی تھی بس تیزی سے ایکسکیوز ایکسکیوز می می کہتی رستہ بنا رہی تھی کوئی اسے آگے نہیں جانے دے رہا تھا ایسے لگتا تھا سارے رستے بند ہو گئے ہوں ایسے لگتا تھا وہ قدیم ملاقہ میں ہو اور غلام فاتح کی بولی سن باؤ جیت رہا ہو اور وہ بے بسی سے ہاتھوں میں زنجیریں پہنے غلام کو آزاد کرانے کے لیے تڑپ رہی ہو رش تھا کہ چھٹا ہی نہیں تھا مفاہمت فاتح نے سنجیدگی سے ابرو اٹھائی اس خاتون کے ساتھ مفاہمت جن کی وجہ سے وہ سانس لینے کو رکا تالیہ لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتی تیزی سے آگے آئی وہ سامنے ہی ہجوم میں گھرا کھڑا تھا تالیہ نے بے چینی سے اسے دیکھ کے نفی میں اشارہ کیا پلیز نہیں بنا آواز کے لب ہلائے لمحے بھر کو اسے لگا فاتح اس کو دیکھ رہا ہے مگر نہیں کیمروں کی فلیش لائٹس کی چکا چوند نے اسے تالیہ کا منت بھرا چہرہ نہیں دیکھنے دیا تھا اس خاتون کے ساتھ مفاہمت جن کی وجہ سے میری بیٹی مجھ سے چھن گئی جنہوں نے مجھے اپنے اتحاد میں شامل نہ ہونے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکی سرعام دی تھی اور مفاہمت میں کچھ لو اور دو ہوتا ہے جناب صوفیہ رحمان مجھے کیا دے سکتی ہے کیا وہ مجھے میری بیٹی واپس کر سکتی ہے کیا وہ آریانہ کو لٹا سکتی ہے وہ سنجیدگی سے مجمع کو دیکھ کے پوچھ رہا تھا ایک دم سارے میں سناٹا ہو گیا دبی سرگوشیاں پہلی دفعہ پکار بنی تھیں اتنے سال بعد پہلی دفعہ وان فاتح نے صوفیہ رحمان کو اپنی بیٹی کا مجرم کہا تھا لوگ دم سادے کھڑے تھے تالیہ بھی اپنی جگہ پہ نڈھال سی رک گئی پھر مڑ کے تالاب کے پاس دیکھا وہاں صوفیہ رحمان اجلت میں محفل چھوڑ کے جا رہی تھی اس کے مصاحب اس کے ساتھ تھے امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ اب وہ خاموشی سے وہاں سے چلی جائے اور چونکہ وہ آریانہ کو نہیں لٹا سکتی تو آپ لوگوں کو مفاہمت کی باتیں نہیں پوچھنی چاہیے وہ مائک میں سنجیدگی اور دکھ سے کہتا محض ایک باپ لگ رہا تھا اس کی آنکھوں میں بہت ضبط کے باوجود تکلیف دکھائی دیتی تھی کتنے ہی لوگوں نے دل پہ ہاتھ رکھ لیے تھے اتنے سال جو شخص اپنی بیٹی کے مجرموں کو نامزد کرنے کے بجائے خاموش رہا آج اس نے خاموشی توڑ دی تھی بہت سی گردنیں مڑی اور وہاں سے نکلتی صوفیہ رحمان کو گلا میز اور غسیلی نظروں سے دیکھا گیا ملامت چبھن اور حکارت بھری نظروں نے وزیر اعظم کا دور تک پیچھا کیا صوفیہ نے باہر جاتے ہوئے اپنے چیف آف سٹاف سے سرگوشی کی فاتح کا ملازم درست کہہ رہا تھا یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے اس کی کھوج لگاؤ وان فاتح کو گرانے کے لیے یہی لڑکی کافی ہوگی واپسی پہ اشر ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ خاموشی سے آگے بیٹھی تھی فاتح اور اسرا پچھلی سیٹ پہ براجمان تھے اور دونوں مطمئن سے اس پریس بریفنگ کو ڈسکس کر رہے تھے بلاخر ہم نے اپنی خاموشی کو توڑ دیا اور صوفیہ رحمان کو بے نقاب کر دیا تھینک یو فاتح اسرا ممنون تھی جیسے ماں کے دل کو ٹھنڈک پہنچی ہو ہاں کبھی نہ کبھی تو اسے حساب لینا تھا آج سے ہی وہ بھی بالکل مطمئن تھا کہہ کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا کار میں خاموشی چھا گئی تالیہ نے ایک نظر بیک ویو میرر میں دکھائی دیتے میاں بیوی کو دکھا کتنا بورنگ کپل تھا یہ ان کی فیملی کے لیے ایک بڑا موقع تھا جب وہ اپنی ڈانس میں اپنی بیٹی کا بدلہ لینے جا رہے تھے مگر اس کے بعد بھی یہ دونوں ایک دوسرے سے کتنے بے نیاز تھے آج آپ سے وزیر اعظم صاحبہ کیا کہہ رہی تھی چیتالیہ اشر نے ڈرائیو کرتے ہوئے محظوظ انداز میں پوچھا تالیہ نے ایک اسپاٹ نظر اس پہ ڈالی وہ مجھ سے کیوں کچھ کہیں گی میں ایک عام سی ورکر ہوں اشر صاحب نہ میں آپ کی فیملی ہوں نہ ہی کوئی سیاستدان میرے جیسی ایک ادنا کارکن سے وزیر اعظم صاحبہ کیا بات کریں گی بھلا وہ ایک دم پھٹ پڑی کوئی مسئلہ ہے تاشا فاتح نے سنجیدگی سے ابرو بھینچے تو وہ پلٹی اور قدرے برہمی سے اسے دیکھا نہ باس نہ کوئی سیلیبریٹی وہ شہزادی تھی اور وہ غلام تھا اور شہزادی کا جیسے من چاہے وہ غلام سے بات کرے گی مسئلہ یہ ہے سر کہ آپ نے صوفیہ رحمان کو آریانہ کا مجرم قرار دے کر بہت بڑی غلطی کی ہے کیونکہ آپ کی بیٹی کے ساتھ وہ سب صوفیہ رحمان نے نہیں کیا تھا اشر نے تیزی سے کار کو بریک لگائے ٹائر چر چرائے کار ایک جھٹکے سے بند ہوئی واٹ اشر محمود غصے سے گر جا اسرا کا منہ کھل گیا اور فاتح وہ اچنپے سے اسے یوں دیکھنے لگا جیسے تالیہ کا دماغ چل گیا ہو جی صوفیہ رحمان آریانہ کی قاتل نہیں ہے وہ دانت کچ کچا کے بولی سارے آداب آج بھول گئے تھے قاتل کار میں خاموشی چھائی تو اسرا کی بے یقین آواز سنائی دی اشر بھی چونکا اور فاتح سن رہ گیا قاتل تم نے قاتل کیوں کہا اسرا بے قراری سے آگے ہوئی اس کی بے یقین آنکھیں گلابی پڑنے لگی تھی تالیہ نے ایک ناپسندیدہ نگاہ اس پہ ڈالی یہ سوال آپ اپنے شوہر سے کیوں نہیں پوچھتی جو ہر کام آپ کے مشورے سے کرتے ہیں کیا آپ نے کبھی وہ خون آلود پاپ کارن نہیں دیکھے جو ان کے والٹ میں ہوتے تھے جو ان کو آریانہ کی لاش کے پاس سے پہاڑوں میں ملے تھے اگر آپ واقعی ایک فیملی ہیں تو پبلک میں اپنی بیٹی کا معاملہ اچھالنے کے بجائے پہلے آپ کو اپنے گھر والوں کو بتانا چاہیے تھا فاتح صاحب کہ آپ کو آریانہ مل گئی تھی اور آپ جانتے ہیں اس کی قبر کہاں ہے جیسے آپ نے مجھے جنگل میں اس رات بتایا تھا وہ غراتے ہوئے کہہ رہی تھی اس کے سارے جسم میں آنکھ سی بھر گئی تھی اور میں میں اب آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی میں ریزائن کر رہی ہوں میں ایک شہزادی ہوں کسی کی باڈی وومن نہیں چلے کیوں نہیں جاتے تم سب میری زندگی سے تم مجھ سے زیادہ بڑے جھوٹے اور چور ہو غصے سے چلاتے ہوئے اسے اپنے ہاتھوں میں پہنی ہیرو سے مزین انگوٹھیاں نظر آنے لگی سر پہ ہاتھ رکھا تو وہاں تاج سجا تھا اور نیچے وہ سرخ ریشت بھی لباس پہنے تھی چند لمحے کے لیے وہ شہزادی تاشا بن گئی تھی یا شاید بننا چاہتی تھی وزیر اعظم صاحبہ آپ سے کیا کہہ رہی تھی چیتالیہ اشر کی آواز نے کوئی سور سا پھونکا اور وہ حال میں واپس آئی ساری آوازیں شہزادیوں کی سجاوٹ دم توڑ گئی اس نے چونک کے خود کو دیکھا وہ شکر میں نے ساری بکواس حقیقت میں نہیں کی کار میں سکون تھا وہ دونوں میاں بیوی اپنے اپنے فونس پہ لگے تھے اور اشر اس سے صوفیہ سے بات چیت کے بارے میں پوچھ رہا تھا تالیہ نے گہری سانس لیا اور سر جھٹکا کچھ خاص نہیں بس بارش نیشنل کے مردوں پہ تبصرہ کر رہی تھی such a boring pretty woman stop آ گیا تو وہ لاک کھولنے لگی پھر چہرہ موڑ کے ان دونوں کو دیکھا جن کو خیال ہی خیال میں بہت کچھ سنا دیا تھا جبرن مسکرائی اور ادب سے سلام کہہ کے باہر نکل گئی میں شہزادی تاشا نہیں ہوں جو ان کو کھری کھری سنا دو میں تالیا ہوں اور تالیا ایک تابے دار لڑکی ہے کار زن سے آگے بڑھ گئی اور تالیا بیگ کندھے سے لٹکائے بس اسٹاپ کے بینچ کی جانب پڑ گئی باریک ہیل کی ٹک ٹک اسے کندھے کے پیچھے سے سنائی دی تو اس نے اکتا کے کہا میرے پیچھے مت آؤ مجھ سے دور رہو بس اسٹاپ پہ رات پھیلی تھی اسٹریٹ پولس روشن تھے سڑک کنارے چھپر تلے بینچ بنے تھے وہ بینچ کی طرف بڑھ گئی مگر وہ تعکب کار کے جوتے قریب آتے محسوس کر سکتی تھی یکدم تیورا کے گھومی اور غصے سے اسے دیکھا کہاں نہ مجھ سے دور رہو میں تمہارے جیسا بننا افورڈ نہیں کر سکتی سامنے کھڑی لڑکی ٹھہر کے اسے دیکھنے لگی اندھیر فٹ پاتھ پہ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑی تھی ایک اسکرٹ بلاؤز اور سادہ جوڑے والی جھجھلائی ہوئی سی تالیا تھی اور دوسری پیروں تک آتا سرخ کامدار لباس پہنے گھنگریالے سنہرے بال کندھوں پہ ڈالے سر پہ تاج سجائے شہزادی تاشا تھی تم مجھے خود سے الگ نہیں کر سکتی تالیا شہزادی کے انداز میں استحصا تھا یو نو مجھے پتا ہے تم یہاں نہیں ہو وہ رکھائی سے کہہ کے بینچ پہ بیٹھی اور جھک کے جوتے اتارنے لگی سے پیر درد کرنے لگے تھے ظاہر ہے میں یہاں نہیں ہوں شہزادی نے کندھے اچکائے میں تمہارے اندر کی شہزادی ہوں تمہارے اندر کی آواز جس سے تم ان لوگوں کے سامنے دباتے دباتے تھک گئی ہو تمہارا شعور جو تم سے بات کرنا چاہتا ہے اور جسے تم مزید نظر انداز نہیں کر سکتی وہ جوتے اتار کے سیدھی ہوئی اور تکان سے شہزادی کو سر سے پیر تک دیکھا سیریسلی میرا دماغ کتنا امیجینیٹو ہو چلا ہے پھر حسرت بری سانس خارج کی تم شہزادی ہو اور میں اب تم نہیں ہوں میں صرف شہزادی نہیں تھی میں ملاقہ کی ملکہ بننے والی تھی جب تم مجھے واپس اس نئے زمانے میں لے آئی وہ گھمنڈ سے بولی تو تالیہ نے سر افسوس سے جھٹکا کسی نے آج میری آفس سیٹ پہ ایک چٹ لگا دی جس پہ لکھا تھا دی ایول کوئن ملکہ بد اور سر شکستگی سے جھکا دیا ملکہ تو تم تب بنتی جب تم ملاقہ میں رہتی مگر تم تم نے اس خود غرض انسان کی باڈی وومن بننا پسند کیا chief of staff mind you Talia نے ناراضی سے سر اٹھا کے شہزادی کو دیکھا تھا اس کے اندر کی شہزادی اس کے سامنے برہم برہم سی کھڑی تھی اور وہ اتنی پرتمکنت تھی کہ اس سے پھوٹتی روشنیاں نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی بس اسٹاپ کی بینچ پہ رات کے نیم اندھیرے میں بیٹھی تالیا کے لیے اس شہزادی سے پیچھا چھڑانا مشکل ہوتا جا رہا تھا تمہیں کیا بات تکلیف دے رہی ہے تالیا شہزادی افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی میں ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی باڈی وومن نے بے چارگی سے کندھے اچکائے میں ان کے لیے سونے سے بھرے صندوق ہر دور میں لائی مگر ان کو ہمیشہ دوسرے لوگ خرید کے لے جاتے ہیں تم اس کی بیوی ہو تم ان لوگوں کو اس کی زندگی سے نکال کے کیوں نہیں پھینک دیتی شہزادی روپ سے گرجی اوہ پلیز اس نے اگتا کے سر جھٹکا میں کوئی ولن کوئی ہوم ریکر نہیں ہوں نہ بن سکتی ہوں میں نے ایک عمر یتیم خانوں اور فوسٹر فیملیز کے درمیان کاٹی ہے میں کبھی کسی کے گھر کو نہیں توڑ سکتی تالیہ اس مسئلے کا کوئی اور حل نہیں ہے تمہیں اسرا کو اس کی زندگی سے نوچ کے نکالنا ہوگا صرف تب تم اس کے لیے اہم بنو گی سادہ باڈی وومن نے گردن دائیں بائیں ہلائی میں استعفیٰ دے دوں گی ان کی زندگی سے چلی جاؤں گی اف تالیہ شہزادی نے دانت پیستے ہوئے پیر پٹخا اتنی مشکل سے تم ادھر پہنچی ہو کیسے سب گنوا دو گی میں تھک گئی ہوں اس کے قریب رہتے رہتے تم اسرا سے جیلس ہو رہی ہو ہاں میں جیلس ہو رہی ہوں سبھی ہوتے ہیں بینچ سے ٹیک لگائے بازو سینے پہ لپیٹے وہ خالی اندھیر سڑک کو دیکھ کے تلخی سے کہنے لگی کوئی کسی کی دولت سے کوئی کسی کے بچوں سے کوئی کسی کے لائف پارٹنر سے مگر میں کوئی غلط کام نہیں کروں گی میں نے بہت مشکل سے بہت بہت مشکل سے سچ بولنا سیکھا ہے میں اب کوئی بدیانتی نہیں کر سکتی پھر بے بسی سے بند مٹھی سینے پہ رکھے میرا دل زخمی ہوتا جا رہا ہے ہر گزرتے دن تکلیف بڑھتی جا رہی ہے میں اس کے ساتھ کیا وعدہ مزید نہیں نبھا سکتی میں اس کے ساتھ اب نہیں رہوں گی کیونکہ اس کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھنا مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو رہا میں کل استعفیٰ دے دوں گی مگر تالیہ نے زور سے ہاتھ جھلایا جیسے ہوا کے ناگوار جھونکے کو دور ہٹایا ہو شہزادی غائب ہو گئی اس کی آوازیں آنا بھی بند ہو گئی بس آ گئی تو اس نے ہاتھوں میں سینڈل اٹھا لیا اور ننگے پیر بس کی طرف بڑھ گئی اس کے شعور اور لاشعور میں چلتی لڑائی ٹھنڈی ہو چکی تھی ایک طرف جیت چکی تھی اور دوسری طرف نے فی الوقت پسپائی اختیار کر لی تھی فی الوقت جدید ملاقہ کے اس بازار میں صبح ہو چکی تھی اور اشیائے تعام کی دکانیں کھل چکی تھی سن باؤ کی سرخ حویلی کے سامنے ایک ریسٹورانٹ کے باہر بچھی میز کے گرد داتن اور ایڈم بیٹھے تھے فجر کے وقت کی بارش کے باعث سڑک ابھی تک گیلی تھی دھوپ ٹھیک سے نکلی ہی نہیں تھی اور صبح ٹھنڈی سی چھایا جیسی تھی ان دونوں کے سامنے بھاپ اڑاتے چائے کے مگ رکھے تھے داتن اینک لگائے نوٹ پیڈ پہ قلم چلا رہی تھی اور ایڈم ٹیک لگا کے بیٹھا اس کو دیکھ رہا تھا دو دن میں آپ نے سنباؤ کی ساری حویلی چھان ماری مگر کوئی نتیجہ نہیں بھائی کسی نے خزانہ بہت پہلے نکال لیا ہے اور بڑی مہارت سے نکالا ہے اب اس کسی کا سراغ لگانا ہوگا داتن ابھی تک پرزم تھی ایڈم نے جمائی لی ہمیں واپس آئے ایک مہینہ ہوا ہے تو خزانہ اس سے پہلے کسی نے نکالا ہوگا اف ایڈم تم نے کبھی زندگی میں کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے سوائے تمہاری اس بنگا رایا ملاو کے جو مجھے یقین ہے تم نے پیسے دے کر کسی سے لکھوائی ہوگی اینک کے اوپر سے اسے گھورتے ہوئے بولی تو ایڈم نے مٹھیا سختی سے بھینچ لیا اور جبرن مسکرایا جی بالکل مجھے کیا معلوم کتابوں کا میں تو غالباً آپ کو ان پڑھ لگتا ہوں نا خیر اب ان پڑھ بھی نہیں لگتے سیاضی سے کندھے اچکائے پھر کیا لگتا ہوں زیادہ سے زیادہ آٹھویں فیل اور واپس نوٹ پیڈ پہ جھک گئی ایڈم نے بہت سارا غصہ اندر اتارا اور تحمل سے پوچھا فہرست مکمل ہو گئی ہمارے خزانے کی اے لڑکے اگر اس خزانے کو میں نے ڈھونڈ لیا تو اس میں میرا حصہ بھی ہوگا آپ نے ڈھونڈ لیا تو پھر ہمیں تو ویسے ہی کچھ نہیں ملنا وہ مگ اٹھاتے ہوئے بڑبڑایا سو شیاتین مرے ہوں گے تو ان خاتون نے جنم لیا ہوگا مجھے پتا ہے تم اس وقت دل ہی دل میں مجھے شیطان سے تشبی دے رہے ہوگے وہ کاغذ پہ جھکے بڑ بڑائی تو ایڈم نے معصوم شکل بنا کے پوچھا آپ کے خیال میں صرف شیطان سے اور پلکے جھپکائی داتے میں سے آنکھیں اٹھا کے اسے گھورا پھر جواب کسی اور وقت کے لیے سنبھال کے نوٹ پیڈ سامنے کیا یہ دیکھو فہرست مکمل ہے یا کچھ اور رہ گیا ہے ایڈم نے مگ رکھا اور نوٹ پیڈ اٹھا کے تمام چیزیں گننے لگا اس کا حافظہ بہترین تھا اسے ایک ایک شے یاد تھی شریفہ کے خطوط رہ گئے میں نے شروع میں اس کا نام لیا تھا شاید آپ نے نہیں سنا کیونکہ آپ اس وقت اپنی تعریفوں میں مصروف تھیں ساتھ ہی وہ کاغذ پہ آخری شے کا نام لکھنے لگی شریفہ کون شریفہ بنت جابر ہماری کنیز تھی محل میں پھر رکا ٹیکنیکلی چیتالیہ اور ان کے ولن باپ کی کنیز تھی میں تو خیر سپلی میں وہاں گیا تھا اور داتے نے زور سے نوٹ پیڈ کھینچا اور بے یقینی سے تحریر پڑی اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں قلم ایڈم کے ہاتھ میں رہ گیا وہ ہانکوں کی طرح اسے دیکھنے لگا ڈونٹ شریفہ بنت جابر کے خطوط! داتن کا چہرہ سرخ ہونے لگا وہ پانچ خطوط جو اس نے فوج کے جرنیل کو لکھے تھے "اف اف! ایڈم اس نے ماتھے ہاں مگر آپ کو کیسے معلوم ایڈم کا منہ کھل گیا داتن نے زور سے صفا پیٹ سے الگ کیا اور اس کے چار ٹکڑے کیے پھر بے بسی بھرے غصے سے اسے دیکھا۔ مجھے معلوم ہے تمہارا خزانہ کہاں گیا اور مجھے کیا سارے ملیشیا کو معلوم ہے کہاں ہیں اف ایڈم تم کتابیں نہیں پڑھتے کیا داتے نے افسوس سے اسے دیکھا تھا صبح کی کرنے کیل پہ پھیلی تو تالیا کے کمرے کی کھڑکی سے روشنی اندر جھانکنے لگی مگر وہ سست سی لحاف اوڑے لیٹی رہی اس کا بیگ سائڈ ٹیبل پہ دھرا تھا جس میں اوپر اوپر اس کا تازہ ٹائپ شدہ استعفیٰ رکھا اور چونکہ آج اس نے استعفیٰ جمع کروانے جانا تھا اسے صبح صبح جانے کی ضرورت نہیں تھی آرام سے جائے گی اور جاب چھوڑائے گی فاتح سے ملاقات نہ ہی ہو تو اچھا ہے ناراضی سے سوچا اتنی محنت اور مغز ماری کیوں کرے اس شخص کے لیے جو اسے کچھ سمجھتا ہی نہیں اس آفس کے لیے جہاں لوگ اسے ایول کوئن سے تشبیح دیتے ہیں فون کی گھنٹی زور سے بجی تو اس نے موبائل اٹھایا امید تھی کہ ایڈم یا داتن ہوں گے جو نہ جانے کس چائے کی تلاش میں ملاقہ گئے ہوئے تھے وہ اتنی مصروف تھی کہ ہم سے تفصیلی بات ہی نہیں ہو سکی تھی مگر وہ داتن یا ایڈم کی کال نہیں تھی اشر کالنگ یہ آج مجھ سے کچھ سنے گا اس نے دان پیسے اور پون کان سے لگایا جی اشر صاحب وہ جواب میں برہمی سے شروع ہو گیا کیا آپ نے ایمان بنتے موسا نام کی لڑکی کو فائر کیا تھا جی مگر تمام قانونی تقاضے پورے کر کے فائر کیا تھا ڈونٹ وری کوئی ہمیں سو نہیں کرے گا اور آپ نے اسے کیوں نکالا کیونکہ میرے پاس ٹھوس وجوہات تھی اشر صاحب وہ سخت بیزار ہوئی اور سب سے بڑی وجہ کیا تھی ایک دم اس کے اندر کل شام سے بھری فرسٹریشن ابل ابل کے باہر چھلکنے لگی کیونکہ قدیم علاقہ میں جب شہزادیاں تخت سنبھالتی تھیں تو کسی درباری کی گردن ضرور قلم کرواتی تھیں تاکہ سارے شہر کو معلوم ہو جائے کہ نیا باس کون ہے چبا چبا کے بولی تو پھر آپ کے لیے بری خبر یہ ہے چیتالیہ کہ یہ قدیم ملاقہ نہیں ہے جانتی ہیں ان دونوں زمانوں میں کیا فرق ہے آپ بتا دیں وہ بیزاری سے اٹھ بیٹھی تھی قدیم ملاقہ میں وہ چبا چبا کے بولا ٹویٹر نہیں تھا تالیہ کی ساری ترقی اور کوفت اڑن چھو ہو گئی ایک جھٹکے سے وہ سیدھی ہوئی ایمان موسا نے کیا کیا ہے کوئی ٹویٹ بات اب ٹویٹ سے آگے نکل چکی ہے آفس آئیں ہم اس وقت آپ کی وجہ سے کرائسس میں ہیں کیونکہ یہ قدیم علاقہ نہیں ہے جہاں گردن اڑنے پہ درباری چپ چاپ مر جاتے تھے یہاں لوگ ٹویٹ کر دیتے ہیں کال منقطع ہوئی تو تالیہ نے بے چینی سے موبائل نیچے کیا اور ٹویٹر کھولا ایمان موسا کی ٹویٹ سامنے تھی اور وہ ٹویٹ وہ لرزہ خیز تھی یا اللہ وہ لحاف پھینکتی تیزی سے بستر سے اتری ایڈم بن محمد سن باؤ کی حویلی کے سہن میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا جب بیرونی دروازے پہ آہٹ ہوئی وہ تیزی سے اس طرف لپکنے لگا پھر رکا اپنے جذبات پہ قابو پایا اور چہرے پہ مصنوعی غصہ تاری کر کے وہیں کھڑا انتظار کرنے لگا گھورتی نظریں راہداری پہ جمی تھی جہاں سے داتن چلتی آ رہی تھی مجھے خزانے کی سسپینس میں ڈال کے آپ دو گھنٹے کے لیے کہاں غائب ہو گئی تھی ناراضی سے بولا تو وہ جو ایک بھاری بھرکم کتاب اٹھائے چلی آ رہی تھی کندھے اچکا کے برآمدے میں آ رکی ایک گھنٹے سینتیس منٹ کے لیے تم تو حساب کتاب میں بھی برے ہو ناک سکوڑ کی ہوں کیا اور آتشتان کے ساتھ میز پہ وہ کتاب رکھی میں تمہارے خزانے کو ڈھونڈنے گئی تھی کیسے اس نے اچن پہ سے اس کتاب کو دیکھتے ہوئے ہاتھ پہلوؤں میں گرا دیے ہاں کیونکہ جب تمہارا یہ انٹرنیٹ ایجاد نہیں ہوا تھا تب ساری تحقیق ان کے ذریعے ہی کی جاتی تھی اس نے گہرے سانس لیتے ہوئے کرسی کھینچی اور بیٹھی وہ تیزی سے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا اور کوہنیاں میز پہ جما لی سن باؤ کی حویلی کی سرخ دیواریں سنسان کنواں اور ویران سہن برآمدے کے کونے میں میز کے گرد بیٹھے دو نفوس کو خاموشی سے دیکھنے لگے تم نے وہ خزانہ پچھلے ماہ نہیں چھپایا تھا داتن بند کتاب پہ ہاتھ رکھے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگی تم نے وہ پندرہویں صدی میں واپس جا کے چھپایا تھا بہت شکریہ کہ آپ نے بتا دیا ورنہ مجھے تو علم ہی نہیں تھا اور تمہارے اس کو چھپانے کے بعد وہ اس کی بات انسنی کیے کہہ رہی تھی اس حویلی پہ وقت گزرتا رہا سن رہے ہو تم تو ایک پلک جھپکنے میں جادو کے ذریعے تالیا اور فاتح کے ساتھ واپس آ گئے مگر یہاں وقت لمحہ لمحہ کر کے چھ سو سال میں گزرا پانچ سو ستاون سال اور ان چھ سو سالوں میں ملاقہ پہ مختلف حکمران قابض ہوئے آخری صدیوں میں انگریز ایسے آ کے قابض ہوئے جیسے تم تالیہ کے گھر ایسٹ انڈیا کمپنی بنے گھسے رہتے ہو پھر 1957 میں ہم نے انگریز سے آزادی حاصل کی اور اس دوران کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ سن باؤ وانگلی کا گھر تھا وہ چونکا ہاں یہ کیسے معلوم ہوا تھا کہ یہ سن باؤ کا گھر ہے یہ تب معلوم ہوا جب انیس سو چالیس میں دو انگریز فوجی افسران کو اس گھر کے سہن میں کھدائی کر کے خزانہ ملا جس میں سن بھاؤ کی چیزوں کے علاوہ ملاقہ سلطنت کی اہم یادگاریں بھی تھیں اس نے کتاب کا ایک صفحہ درمیان سے کھولا اور اسے تحریر دکھائی ان انگریزوں نے کچھ چیزیں مانت داری سے اپنی سرکار کے حوالے کر دی جس نے انہیں مختلف میوزیمز میں بھیج دیا کچھ چیزیں ان دونوں نے چھپا لی جن کو بعد میں رازداری سے بیچا گیا ہوگا یوں وہ تمام اشیاء آج بھی ایشیا اور یورپ کے مختلف عجائب گھروں اور پرائیویٹ کلیکٹرز کی ملکیت میں ہیں اور شریفہ کے خطوط وہ نویں کلاس کی ملے گرامر میں خط نویسی کے کورس میں پڑھائے جاتے ہیں ایڈم مگر تم چونکہ آٹھویں فیل ہو تو تمہیں کیسے معلوم ہوگا داتے نے کتاب بند کی اور سادگی سے پلکیں جھپکا کے پوچھا تو ایڈم نے زور سے میز پہ ہاتھ مارا ڈیمٹ مجھے پہلے ہی شک تھا میں نے اس کنیز کا نام کہیں سنا ہے اتنے پرانے خطوط مجھے کہاں یاد ہونے تھے مگر نام ذہن میں اٹک گیا تھا پھر اس نے بے بسی بھرے غصے سے بالوں میں ہاتھ پھیرا یعنی وہ خزانہ جو ہم نے پچھلے ماہ دبایا تھا وہ اسی سال پہلے ہی دو انگریز نکال چکے تھے بالکل یہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کے موجودہ دور کے جانشین سر سے پیر تک ایڈم کو دیکھا ہوتے ہی بدنیت ہیں خیر وہ خزانہ پچاس سال گزرنے پہ ویسے ہی ہماری ملکیت نہیں رہا تھا اس لیے ایڈم نے گہری سانس لے کر لہجے کو سر سری بنایا ہم اس کو ڈھونڈ بھی لیتے تو حکومت کے حوالے ہی کرنا تھا ہاں ہاں انگور نہ ملے تو کھٹے ہی ہوتے ہیں ایڈم کے تو سر پہ لگی تلووں پہ بجھی آپ ایک تو ہر ایک کو بدنیت نہ سمجھا کریں میں کوئی چور نہیں ہوں جو چیتالیہ کی کسی چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہوں میں صرف ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں بولتے بولتے اٹکا آہستہ سے فکرہ مکمل کیا نظریں چرا لی داتن کی تمسخرانہ جتاتی نظریں بدلی آنکھیں پوری کھلی وہ ایک دم سیدھی ہو کے بیٹھی او کیا او وہ چڑھ گیا اندر ہی اندر دل زور سے دھڑکا تمہیں تالیہ سے محبت ہو گئی ہے نا وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی ایڈم کے سارے جسم کا خون چہرے پہ سمٹ آیا نگاہیں چرا کے جلدی سے بولا ایک تو میرے بارے میں فضول کے اندازے لگانے چھوڑ دے نہ میں کتابوں سے نہ بلد ہوں نہ ہی آٹھویں فیل ہوں اور نہ ہی نہ ہی محبت سے نہ آشنا ہوں میں سمجھ گئی او لڑکے یہ تم نے اپنے دل کو کہاں لگا لیا وہ ماتھے کو چھو کے بولی تو وہ بے بسی سے دانت کچ کچاتا اٹھ گیا میں بس سے کیرل واپس جا رہا ہوں آپ جب آئیں آپ کی مرضی اور سر جھلا کے اس کونے کی طرف بڑھا جہاں اس کا سامان رکھا تھا ہم کہیں نہیں جا رہے میں اب کسی صورت نہیں رکوں گا کیونکہ آپ اب مجھے ہراس کر رہی ہیں اچھا سنو تو داتے نے ایک دم لہجے میں مٹھاس کھولی تم اس ہوٹل والے لڑکے کا راز معلوم کرنا چاہتے ہو نا اس کے لیے ہمیں یہیں رکنا ہوگا وہ جو بیگ میں لیپ ٹاپ ڈال رہا تھا تیورا کے گھمار برہمی سے اسے دیکھا پہلی بات ہم کوئی ہم نہیں ہیں اور دوسری بات صبح تک تو آپ بار بار جانے کی بات کر رہی تھی تو اب کیا ہوا اب داتے نے ہتھیلی پہ چہرہ گرایا اور دلچسپی سے اسے دیکھا اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ کسی کوہی نور کا سراخ لگاؤں تم سوچ لو لیانا صابری جیسی انویسٹیگیٹر کا ساتھ تمہیں اگلے پانچ سو ستاون سال میں بھی نہیں ملے گا ایڈم نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا لیکن اگر آپ نے مجھ سے کوئی فضول بات کہی تو میں چہرہ پھر سے گلابی ہوا تو تم می ٹو کو ہیش ٹیگ کر کے ٹویٹ کر دینا تم نوجوانوں کو ویسے بھی آج کل ہریسمنٹ ہراسمنٹ کھیلنے کا بہت شوق ہو چلا ہے ساتھ ہی وہ ہنسی ایڈم البتہ سنجیدہ رہا ہریسمنٹ اور وہ بھی جو ورک پلیس پہ ہو واقعی ایک ایشو ہے داتن صاحبہ آپ نے اپنی کتابوں میں نہیں پڑھا اس کے بارے میں کیا داتے نے ہاتھ جھلایا اور اسے لیپ ٹاپ کھولنے کا اشارہ کیا چھوڑو عورتیں خود ایسا لباس پہنتی ہیں کہ لوگ ان کو ہراس کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں خیر دکھاؤ ذرا مجھے کون ہے وہ معصوم انسان جس کے پیچھے ایسٹ انڈیا کمپنی پڑی ہے ایڈم کچھ کہنا چاہتا تھا مگر پھر خاموشی سے لیپ ٹاپ واپس نکالا اور اس کے سامنے میز پہ لے جا کر رکھا داتن اشتیاق سے اسے کھولنے لگی تو اس نے اسکرین کو ہاتھ سے واپس گرا دیا داتے نے چونک کے اسے دیکھا میں ایک ساتھ چار مختلف کتابیں نہیں شروع کرتا مگر جو کتاب شروع کرتا ہوں اسے یکسوئی سے مکمل بھی کرتا ہوں میں نے کئی برس کسی لائبریری میں کام نہیں کیا مگر میں نے ملاقہ کے قدیم کتب خانوں کی کتابیں پڑھ پڑھ کے قدیم ملے زبان سیکھی ہے میں کیل کا بہترین انویسٹیگیٹر بے شک نہیں ہوں مگر میں ایک بہت اچھا رائٹر ہوں اور رائٹر سے بہت احتیاط سے بات کرتے ہیں ورنہ چھپ کے اس کی آنکھوں میں دیکھا وہ آپ کو اپنی کہانی میں ڈال کے مار بھی سکتے ہیں واقعی میں تو ڈر گئی دیکھو میرے ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں وہ بدمزہ ہو کے بولی تو ایڈم سیدھا ہوا اور شانے چکائے میری وارننگ یاد رکھے گا اور پھر اس کے ساتھ کرسی کھینچ لی یہ تو طے تھا کہ اسے لیانا صابری جیسی انویسٹیگیٹر اگلے پانچ سو ستاون سال میں بھی نہیں ملنی تھی بارسن نیشنل کے دفتر میں اس سبھا لوگ اپنے آفس اور کیبن چھوڑ کے درمیانی گزرگاہ کے دونوں اعتراف میں کھڑے تھے تقریباً سب کی گردنیں اوپر اٹھی ہوئی تھیں اور وہ دیوار پہ ٹی وی اسکرین پہ چلتی خبر دیکھ رہے تھے کسی نے قلم دانتوں میں دبا رکھا تھا تو کوئی افسوس سے نفی میں سر ہلا رہا تھا تالیا جب لفٹ سے نکل کے لابی تک آئی تو ریسیپشن والی لڑکی بھی اس طرف پشت کیے پریشانی سے ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہی تھی بارسن نیشنل آپس کے اختلافات کا شکار بی این کی اسٹاف ایمان موسا کے انکشافات سے بھرپور ٹویٹس ایمان موسا نے الزام لگایا ہے کہ بی ایم کے ایک ممبر پارلیمنٹ ادیب بن سوت نے ان کو متعدد بار دفتر میں ہراساں کیا ہے ایمان موسا کا کہنا ہے کہ ادیب بن سوت ان کو ہراساں کرتے تھے جب انہوں نے آواز اٹھانے کی کوشش کی تو وان فاتح کی chief of staff Talia Murad نے ان کو ادیب بن سوت کے کہنے پہ فائر کر دیا ایمان موسا کا مزید کہنا تھا کہ ان کو برطرفی کرنا ناانصافی ہے پارٹی میں خواتین کو ہراساں کرنے کا عام رواج ہو چکا ہے یاد رہے کہ چوبیس سالہ ایمان موسا گزشتہ ایک سال سے بی این کے ساتھ منسلک ہیں اور وہ وان فاتح بن رامزل کے الیکشن سٹاف اور سوشل میڈیا ٹیم کا بھی حصہ ہیں بی این کے اگلے چیئرمین کے انتخابات اس وقت قریب ہیں بی این میں دو گروپ بن چکے ہیں ایک گروپ کے امیدوار حاکمی صاحب ہیں اور دوسرے کے وان فاتح اور یہاں ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ادیب بن سوت جن پہ خاتون نے ہریسمنٹ کا الزام لگایا ہے ان کا تعلق فاتح رامزل حمایتی گروپ سے ہے بی این کے کسی نمائندے نے ابھی تک اس خبر پہ تبصرہ نہیں کیا ہم مسلسل ان سے رابطہ کرنے کی کوشش میں ہیں لابی سے ہال تک کا فاصلہ بور کرتے ہوئے وہ بار بار دہرائی جانے والی خبروں کو سن سکتی تھی گزر گاہ کے اعتراف میں کھڑے اسٹافرز گردنے موڑ موڑ کے تالیہ کو دیکھنے لگے سب خاموش تھے اور ان کی ملامتی نظریں اس چیف آف اسٹاف پہ جمی جس نے وہیں کھڑے کھڑے ایک سافر کو فائر کیا تھا وسیلی نظروں سے اسے گھورتا اشر سب سے آگے تھا اس کینڈل کو کھڑا کرنے کے لیے شکریہ چے تالیا وہ چبا چبا کے بولا تو تالیا نے ایک بیزار نظر اس پہ ڈالی باس کہاں ہے پھر نظریں ہال کے دوسرے سرے کھڑے فاتح پہ جا ٹھہری سفید شرٹ کی آستینیں گوہنیوں تک موڑے پہلوں پہ ہاتھ جمائے وہ سنجیدگی سے تالیا کو دیکھ رہا تھا وہاں ہر کوئی اس سے ناراض لگتا تھا تالیہ نے گہری سانس لی اور گردن کڑا کے اعتراف میں دیکھا آپ لوگ کانفرنس روم میں اکٹھے ہوں میں وہاں آپ کے تمام سوالوں کے جواب دوں گی اور جو ضروری ہوا وہ بلا جھجک کر گزروں گی ان الفاظ پہ بھی ملامتی نظریں برقرار رہی کسی نے میں سر جھٹکا اور کوئی ٹی وی اسکرین کو دیکھتا رہا ایک شخص بھی کانفرنس روم کی طرف جانے کے لیے جگہ سے نہیں ہلا شہزادی نے مٹھیاں بھینچ کے ضبط کیا اور فاتح کی طرف آئی سٹاف لاؤنج پیچھے رہ گیا اور وہ آہستہ سے بولی آپ بھی مجھے ملامت کر رہے ہوں گے مگر نہیں مجھے تم پہ اعتماد ہے اس کی ساری توجہات وضاحتیں شکوے انکہے رہ گئے وہ بس اسے دیکھنے لگی وہ بڑے رسان سے سمجھانے لگا تھا میں نے کل صوفیہ رحمان کو چیلنج کیا تھا اس نے جوابی حملہ تو کرنا تھا ایک عام سی اسٹافر اتنا بڑا قدم صرف تب اٹھا سکتی ہے جب اس کی پشت پناہی کی جائے فکر نہ کرو سیاسی پارٹیوں میں ایسے مسئلے آتے ہیں تم اسے ہینڈل کر لو گی اس نے نظریں جھکا کے اپنے بیگ کو دیکھا جس میں استعفی رکھا تھا اسٹاف مجھے ناپسند کرتا ہے وہ مزید مجھے اپنی چیف نہیں دیکھنا چاہتے ہاتھ زپ کی طرف بڑھے دور کھڑے اسٹافرز اور اشر کی خود کو بھولتی نگاہیں وہ محسوس کر سکتی تھی استعفی دینے کے بارے میں سوچنا بھی مت تاشا اس نے تمبی کی تو تالیہ نے چونک کے اسے دیکھا آپ کو کیسے میرے نیچے ہزاروں کارکن کام کرتے ہیں لڑکی وہ نرمی سے مسکرایا یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا کہ کوئی نیا باس اس وجہ سے ناراض ہو کے جاب چھوڑ جائے کہ اسے لگے کوئی اس کی عزت نہیں کرتا کوئی میری عزت نہیں کرتا چاہے وہ مسز اسرا ہوں اشر ہوں یا وہ لفٹ مین سب مجھے ایول کوئن سمجھتے ہیں وہ دبی آواز میں خفگی سے بولی عزت کمائی جاتی ہے جیسے تم نے میری نظر میں کمائی ویسے ہی ان کی نظروں میں بھی کما سکتی ہو لیکن میدان چھوڑ کے نہیں بلکہ سامنے سے لیڈ کر کے اس نے ضد سے ہاتھ ہٹا دیا اور گہری سانس لی اب میں کیا کروں وہی جو اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو کرتا جاؤ شاباش فاتح نے سینے پہ بازو لپیٹ لیا اور چوکھٹ سے ٹیک لگائے اسے اسٹاف کی طرف واپس جانے کا اشارہ کیا فاتح کیا کرتا اس نے سوچا اور اگلا مرحلہ آسان ہو گیا تیزی سے واپس ہال کے وسط میں آئی اور اونچی آواز سے بولی وہ تمام لوگ جو اس کرائسس کو حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ گھر جا سکتے ہیں اور جو واقعی کام کرنا چاہتے ہیں وہ کانفرنس روم میں میرا انتظار کریں میں اب بھی آپ کی چیف آف سٹاف ہوں اور میرا حکم نہ ماننا وان فاتح کی حکم عدولی سمجھا جائے گا نا موو ایوری ون تحکم سے کہا اور واپس فاتح کی طرف آئی پیچھے سے سٹاف ورکرز قدرے خاموش ہوئے پھر پھر کچھ اپنی چیزیں سمیٹنے لگے باقی وہیں حد دھرمی سے کھڑے رہے فاتح نے مسکرا کے اسے دیکھا اور اندر چلایا جہاں تالیہ کی میز کرسی رکھی تھی اور سامنے اس کے آفس کا بند دروازہ تھا ادیب اندر ہمارا انتظار کر رہا ہے اس نے دروازے کے باہر رک کے دھیمی آواز میں کہا اب بتاؤ تمہارے ذہن میں کوئی لایا مل ہے نہیں تالیہ نے دائیں بائیں گردن ہلائی تو تم نے اسے فائر ہی کیوں کیا تھا نرمی سے وہی سوال پوچھ ہی لیا جو ہر کسی کی ملامتی نظروں میں تھا تالیا نے گہری سانس لی سر میرے پاس اس کو فائر کرنے کی ٹھوس وجوہات تھیں اس نے فاتح کی آنکھوں میں دیکھ کے قطیت سے کہا کیا اس نے کبھی یہاں ہریسمنٹ کی شکایت کی تھی نہیں سر اس نے ایک دفعہ بھی شکایت نہیں کی اور ادیب صاحب تو اس روز واپس آئے ہیں بیرون ملک سے ان کا تو ڈپارٹمنٹ اور آفس ہی الگ ہے ادیب بہت معزز آدمی ہے اور اس کے بیوی بچے اس بات سے بہت ڈسٹرب ہوئے ہیں وہ اندر موجود ہے مگر اس سے بات کرنے سے پہلے تم یاد رکھنا کہ اس کا ایک بچہ ہارٹ پیشنٹ ہے اور وہ اسی کے علاج کے لیے بیرون ملک تھا ہمیں کسی بھی طرح اس خبر سے اس کی خراب ہوتی ساکھ کو بچانا ہے تاکہ اس کی فیملی پہ اثر نہ پڑے ایسی ہی باتوں کی وجہ سے اسرا جیسی بیویاں اپنے شوہروں کو الیکشن نہیں لڑنے دیتی آخر میں فاتح نے افسوس سے سر جھٹکا جب اس کی اپنی ویڈیو لیک ہوئی تھی تو وہ ڈسٹرب ہوا تھا کیونکہ معاملہ اس کا اپنا تھا لیکن آج پارٹی کرائسس میں تھی اور تالیہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ خود کو بالکل ٹھنڈا اور مطمئن رکھے ہوئے تھا ایک لیڈر کی طرح تاکہ اسے دیکھ کے دوسرے حوصلہ پکڑے اور تالیہ کو بھی حوصلہ ملا تھا سر میں نے اس سے بڑے کرائسس دیکھے ہیں میں اس کو ہینڈل کر لوں گی میں نہیں ہم اس نے ابرو اٹھا کے یقین دلایا تو ایک دم گزشتہ شام کی ساری تلخی زائل ہونے لگی اس نے سوچا بھی کیسے تھا کہ وہ اس سے الگ ہو سکتی ادیب بن سوت سامنے کرسی پہ بیٹھا بار بار کلائی کی گھڑی دیکھ رہا تھا عمر پچاس کے لگ بھگ ہوگی اور اچھا خاصا خوش شکل مرد تھا دبلے چہرے اور دراز قد کا حامل ادیب پریشان نہیں البتہ متاثر ضرور لگتا تھا فاتح کو آتے دیکھ کے کھڑا ہوا تالیہ کو عقب میں دیکھا تو سر کے خم سے اشارتن سلام کیا کوٹ شاید اپنے آفس میں اتار دیا تھا اور اس وقت وہ سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ کے ساتھ ٹائی میں ملبوس تھا وہ چند دنوں میں ہی دیکھ چکی تھی کہ وہ خاصا رکھ رکھا اور نرم انداز والا آدمی تھا کوئی مجھے بتائے گا یہ کیا ہو رہا ہے اس نے افسوس سے فاتح سے پوچھا ادیب یہ میری چیف آف اسٹاف ہے تاشا وہ رکا تالیا فاتح نے اپنی پاور سیٹ سنبھالتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کیا تو اس نے ادیب کے ساتھ والی کرسی کھینچی اب فاتح میں اس کے ایک جانب بیٹھا تھا اور دوسری جانب وہ دونوں تالیا بیٹھتے ہی بتانے لگی ادیب صاحب ایمان کو میں نے برحق برطرف کیا تھا مگر کل ہم نے فاتح کو ایک نظر دیکھا صوفیہ رحمان پہ ذاتی حملہ کیا ہے تو یہ ان کا جواب ہے ظاہر ہے میں یہ سمجھتا ہوں مگر میرا نام کیوں لیا اس نے وہ پریشان سے زیادہ حیران تھا میں اس لڑکی کے پورے نام سے بھی واقف نہیں ہوں نہ میری اس سے کوئی بات چیت ہے میرا بچہ بیمار ہے میں تو پچھلے کتنے ماہ سے اس آفس میں بھی کم آتا ہوں اور مجھے نہیں معلوم وہ کس ہریسمنٹ کی بات کر رہی ہے آپ میرا جیب میں ہاتھ ڈال کے ایک آئی فون نکالا اور میز پہ رکھا فون چیک کر سکتی ہیں میں کسی بھی ایتھکس کمیٹی یا ڈسپلینری کمیٹی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں سر مجھے معلوم ہے اس لڑکی کو آپ نے کبھی بھی ہراس نہیں کیا وہ بے حد یقین سے بولی تو ادیب نے گہری سانس پھیری البتہ اس کی آنکھوں کا اچھنپا کم نہیں ہوا تھا مگر میں ہی کیوں میری فیملی ڈسٹرب ہے میرا بچہ بیمار ہے اسے جس صدمہ پہنچا تھا دیکھیں چیتالیہ آپ اس مسئلے کو جیسے بھی ہینڈل کریں مجھے ایک بات کا جواب آپ لا کر دیں گی کہ اس نے میرا نام کیوں خراب کرنے کی کوشش کی کہتے ہوئے ادیب کے کان سرخ ہونے لگے تھے وہ صرف صوفیہ رحمان کے کہنے پہ یہ کر رہی ہے ٹیک لگائے بیٹھے فاتح نے ناک سے مکھی اڑائی جی سر اور اس کو آپ سے کوئی ذاتی پرخاش بھی ہو سکتی ہے مگر آپ فکر نہ کریں میں اس معاملے کے ختم ہونے کے بعد سارے جواب لے کر آپ کے پاس آؤں گی وہ اس سے بہت ذمہ داری سے یقین دلا رہی تھی ادیب تم پہ یہ مصیبت میری وجہ سے آئی ہے تم اپنے گھر جاؤ اور اپنی فیملی کو دیکھو ہم تمہیں اس سے نکال لیں گے اس کی تسلی دلانے پہ ادیب نے شانے اور چھکائے اور کھڑا ہو گیا جب میں نے کچھ غلط نہیں کیا تو مجھے کوئی ڈر بھی نہیں ہے صرف فیملی کی پریشانی ہے مگر خیر آئی ٹرسٹ تالیہ وہ اس پہ اعتماد کا اظہار کر رہا تھا تھینک یو ادیب صاحب وہ ہلکا سمجھ کر آئی ادیب بن سعود باہر نکل گیا تو وہ دونوں آفس میں تنہا رہ گئے فاتح اسے غور سے دیکھنے لگا تو وہ جلدی سے بولی اس کو فائر کرنا غلط نہیں تھا انداز مدافع آنا تھا مجھے اصل وجہ بتاؤ تم نے اسے کیوں فائر کیا وہ ہتھیلیاں میز پہ رکھے آگے کو جھک کے پوچھ رہا تھا مجھے صرف سچ سننا ہے چاہے وہ کتنا ہی ناقابل یقین کیوں نہ ہو میں یقین کروں گا تم کہہ کے تو دیکھو اس کے انداز کا اعتماد اور بھروسہ تالیہ کا دل پہ گھلنے لگا وہ پیچھے ہوئی اور سینے پہ بازو لپیٹے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ اس کا رویہ نان پروفیشنل تھا اور دوسری وجہ سن کے آپ کو لگے گا کہ میں کوئی کہانی گھڑ رہی ہوں یا مجھے ایسا کیوں لگے گا تمہاری کہیں کوئی بات کبھی جھوٹ ثابت نہیں ہوئی اور ہم اس فائل کے ایشو سے آگے بڑھ چکے ہیں تاشا وہ اسے دیکھ کے رہ گئی بنا پلک جھپ کے آنکھیں اس پہ جم گئی تو آپ کو میں سچی لگتی ہوں ظاہر ہے وہ پوری دیانتداری سے کہہ رہا تھا تالیا کے گلے میں آنسوں کا پھندا لگنے لگا مگر اس نے کوشش کی کہ پانی کو آنکھوں تک نہ آنے دے میں سچے خواب دیکھتی ہوں اور کچھ عرصہ پہلے جب میں کہیں قید تھی مشکل میں تھی تو میں نے خود کو اس آفس میں اس لڑکی کو ٹرمینیٹ کرتے دیکھا تھا سیریسلی تمہیں سچے خواب دکھائی دیتے ہیں وہ حیران ہوا تھا آپ کو یقین نہیں آیا ہو سکتا ہے تمہارا خواب غلط ہو لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم سچائی سے وہی بتا رہی ہو جس پہ تمہیں یقین ہے پھر ابروچ کائے سچے خواب ہاؤ کول وہ صرف ایک خواب نہیں تھا اس سیاہ طویل رات میں ایک امید تھا کہ مجھے آزادی ملے گی مگر میں نے اندھا دھند یہ قدم نہیں اٹھایا میں نے کہا نا سر اس کا رویہ نان پروفیشنل تھا اور مجھے اب بھی یقین ہے کہ میری امید غلط نہیں ہو سکتی اس ٹرمینیشن کا اختتام کسی بہت اچھی چیز پہ ہوگا بہرحال اس کو فائر کرنے کی وجہ جو بھی ہو جو ہو گیا سو ہو گیا تمہیں اب اس مسئلے کو خود حل کرنا ہوگا میں بڑی باہمت لڑکی ہوں سر میں ہار نہیں مان رہی لیکن میں کیسے کچھ کروں جب کہ اسٹاف مجھے پسند نہیں کرتا نہ آپ کوئی میری بات مانے گا وہ تلخ ہوئی تو بات منواؤ جیسے لیڈرز منواتے ہیں کیسے منواتے ہیں وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا سامنے کرسی پہ بیٹھی تالیہ کچھ خفا کچھ پریشان نظر آتی تھی تمہیں معلوم ہے بعض قبائل میں جب کوئی لیڈر کسی مسئلے کے حل کے لیے عمائدین کو اکٹھا کرتا ہے تو وہ ایک دائرے میں ان لوگوں کو بٹھاتا ہے ایک دائرہ جہاں سب برابر ہوتے ہیں اچھا لیڈر سب کو ان کے فرسٹ نیم سے پکار کے ان کی رائے مانگتا ہے اور سب کے خاموش ہونے کے بعد بولتا ہے اس کی بات آخری اور حتمی ہوتی ہے اس نے شرٹ کی آستینیں کھولیں اور کف کے بٹن بند کیے اگر تمہیں لیڈر بننا ہے تو جا کے سب کو ایک گول میز کے گرد بٹھاؤ اور ان کے آئیڈیاز سنو آخری شخص کو سننے تک تمہارے ذہن میں پلان بھی آ چکا ہوگا پھر تمہیں کوئی ایڈوائس کوئی رہنمائی چاہیے ہو تو میرے پاس آ سکتی ہو مگر اس مسئلے کو تمہیں خود حل کرنا ہوگا میں ابھی پارلیمنٹ جا رہا ہوں وہ اب کوٹ اٹھاتے ہوئے ہر شے اس کے سپرد کر رہا تھا تالیا کا دل بری طرح دھڑکا مگر بظاہر اس نے چہرے کو پرسکون رکھا میں سنبھال لوں گی سر گڈ اور یاد رکھو میں اس کے پیچھے سے نکلتے ہوئے اس نے آخری تنبی کی لیڈر وہ نہیں ہوتا جس کی تدبیر اعلیٰ اور دماغ چلاک ہوتا ہے لیڈر وہ ہوتا ہے جو پریشر برداشت کر سکے اور گھبراہٹ پہ قابو پائے یس yes, سر وہ جلدی سے اٹھی اور باہر نکل آئی کچھ دیر بعد وہ کانفرنس روم کی بیزوی میز کے ایک سرے پہ بیٹھی تھی اور خاموشی سے سب کو سن رہی تھی تمام کرسیاں بھری تھیں اور کچھ لوگ کرسیوں کے پیچھے کھڑے تھے کبھی وہ باری باری بولتے اور کبھی ایک ساتھ رائے دینے لگتے آپ نے اسے فائر کیا اور یہ سارا مسئلہ کھڑا ہوا ایمان کو بلا وجہ فائر نہ کیا جاتا تو وہ اس حد تک نہ جاتی اب تو ہر کسی کو اپنی نوکری کا ڈر لگ گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اسے واقعی ہراس کیا جا رہا ہو ہو سکتا ہے وہ سچ بول رہی ہو ایک اینک والی لڑکی نے ہچکچاتے ہوئے سوال کیا تو سب گردنیں موڑ کے اسے دیکھنے لگے آوازیں بلند ہوئی ادیب صاحب ایسے بالکل نہیں ہیں ادیب صاحب تو اس کو ٹھیک سے جانتے بھی نہیں ہیں دروازہ کھلا اور تیوریاں چڑھائے اشر اندر داخل ہوا چونکہ اس وقت بہت سے کارکن بول رہے تھے تو وہ خاموشی سے کھڑکی کے ساتھ تالیا کی سیدھ میں جا کھڑا ہوا اور ہاتھ جیبوں میں ڈالے ضبط سے جیسے اپنی باری کا انتظار کرنے لگا تالیا جو گال تلے انگلی رکھے بیٹھی تھی بلاخر مسکرا کے بولی آپ میں سے اسنو وائٹ کون ہے کارکن ایک دم باتیں روک کے اسے دیکھنے لگے جی میم میری سیٹ پہ کسی نے ایک پرچی لگائی تھی جس پہ ایول کوئن لکھا تھا لکھنے والا یا ایک تیکھی نظر اینک والی لڑکی پہ ڈالی جس نے نظریں فوراً جھکا لی تھی یا لکھنے والی اس عمل کی ذمہ داری قبول کرنا چاہے گی اس نے پرچی پرس سے نکال کے ان کو دکھائی اشر نے بیزاری سے سر جھٹکا کانفرنس ہال میں ایک دم سناٹا چھا گیا آپ میں سے اکثر لوگ مجھے ایک ظالم ملکہ کے طور پہ دیکھتے ہیں جو بلا وجہ کسی بھی کارکن کا سر قلم کر دیتی ہے لیکن میں آپ کو ایسے نہیں دیکھتی گھومنے والی کرسی پہ ٹیک لگائے کال تلے انگلی رکھے بیٹھے وہ رسان سے کہہ رہی تھی تنقیدی چپتی نگاہیں اس پہ ہنوز جمی تھی میں آپ لوگوں کو مردوں اور عورتوں کی ایک ٹیم کے طور پہ دیکھتی ہوں جو ایک مقصد کے لیے اکٹھے کام کر رہے ہیں یہ فریدہ ہے اینک والی لڑکی کی طرف قلم سے اشارہ کیا جو اپنی کڈنی پیشنٹ والدہ کی خدمت کے لیے جاب کر رہی ہے یہ نعیمہ ہے جو سنگل مدر ہے اور اسے اس تنخواہ سے اپنے بیٹے کی اسکول فیس دینی ہوتی ہے وہ باری باری ہر ایک کی طرف اشارہ کر رہی تھی یہ رضوانہ ہے جو اپنے شوہر حارث کے ساتھ مل کے کماتی ہے تاکہ دونوں اپنا گھر چلا سکیں اور یہ آہنا ہے جو باہر سے ڈگری لے کر آئی ہے اور جاب کرنا اس کی مجبوری نہیں ہے مگر یہ اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے جد و جہد کر رہی ہے کانفرنس روم میں ایک ششدر سچ سناٹا چھا گیا تھا جہاں لڑکیاں یک تک اسے دیکھ رہی تھیں وہاں اشر بھی چونک گیا چیتالیہ اپنے سٹاف کو جانتی ہیں انٹرسٹنگ اور یہاں عارفین بھی ہے جو نظر کے مسئلے کی وجہ سے اگر فوج میں نہیں جا سکا تو بی این میں کام کر کے ملک کی خدمت کر رہا ہے یہاں دانیال بھی ہے جو اکیلا اپنے چھ بہن بھائیوں کو پال رہا ہے کیونکہ اس کے والدین اس کی تین ایج میں وفات پا گئے تھے اور شکور جو اپنی ٹف پڑھائی کے ساتھ پارٹی کے سوشل میڈیا سیل کے لیے وقت نکالتا ہے جاب کرنا آپ میں سے کسی کی مجبوری ہے تو کسی کا خواب یہ جاب بہت سے مردوں اور عورتوں کو ایک چھت تلے لے آتی ہے جہاں ہمارے درمیان اچھی بات چیت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے ہم فارغ وقت میں ساتھ بیٹھ کے لطیفوں پہ ہنستے بھی ہیں پوز کا مذاق بھی بناتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں کیونکہ اچھے کردار کے لیے ایک رخت شکل بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی نہ ہی صرف حجاب پہن لینا آپ کو بچا سکتا ہے آپ میں سے کچھ لڑکیاں حجاب پہنتی ہیں اور کچھ نہیں پہنتی مگر میں آپ سب کو مضبوط کردار کی لڑکیوں کے طور پہ جانتی ہوں کیونکہ آپ آفس کے مردوں کے ساتھ ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ رکھنے کے باوجود اپنی لمٹس نہیں پھلانگتی اور چھپ کے کرنے والی یا زومائنی گفتگو نہیں کرتی اس پہ جمی نظریں اور تاثرات آہستہ آہستہ بدل رہے تھے کچھ کے ماتھے کے بل سیدھے ہوئے تو کسی نے نظریں جھکا لی آفس میں جو شخص اخلاقی حدود کو عبور کرے نازیبا گفتگو کرے بھلے سامنے والی لڑکی نے حجاب پہنا ہے یا نہیں اس شخص کو ہریسر کہتے ہیں ہریس کے عمل کی وجہ اس کا اپنا ذہنی فطور ہوتا ہے عورت کا لباس نہیں ہمارا لباس ہماری اپنی پاکیزگی کے لیے ہے دوسرے کے لیے نہیں ہم اگر غیر اخلاقی لباس پہنیں گے تو ہم اپنی پاکیزگی کھو دیں گے لیکن ہریسر عموماً لباس سے آگے نکل چکے ہوتے ہیں وہ برقعے والی کو بھی تنگ کرتے ہیں اور سات سال کی یونیفارم والی بچی کو بھی آپ نے حجاب نہیں اوڑا یا آپ نے حجاب اوڑا ہے تب بھی ایسے لوگ آپ کو ستائیں گے چیتالیہ آپ کی تقریر اچھی ہے مگر پلان کیا ہے ہمیں دیر ہو رہی ہے اشر سے مزید برداشت نہیں ہوا کلائی کی گھڑی دکھائی تالیہ نے ہاتھ اٹھا کے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بات جاری رکھی میں آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ ایمان کو کسی نے اس آفس میں ہراس نہیں کیا تھا اگر ایسا ہوتا تو تالیہ مراد آج ایمان کے ساتھ جا کے کھڑی ہو جاتی میرے نزدیک ہراسمنٹ اتنا سنگین جرم ہے اور اسی لیے میں نے ایمان کو فائر کیا تھا جی فریدہ نے اچنتے سے کہا تو تالیہ نے گہری سانس لی میں نے ایمان کو دو وجوہات کی بنا پہ نکالا ایک میں نے ابھی باس کو بتائی اور دوسری آپ کو بتا رہی ہوں ہیریسمنٹ صرف مرد نہیں کرتے عورتیں بھی کرتی ہیں جیسے ایمان منیر الکلام کو ہیراس کر رہی تھی منیر میرے پاس شکایت لے کر نہیں آیا لیکن اسے آنا چاہیے تھا سب نے گردنیں گھما کے منیر نامی اس نوجوان کو دیکھا جو خود بھی حق تک رہ گیا تھا منہ تک کھل گیا میں منیر یہ کیا کہہ رہی ہے اسٹافر لڑکیوں نے حیرت سے اسے پکارا منیر نے بے بسی اور بے یقینی سے لب آپس میں پیوست کر لیے نظریں جھکا لی وہ خوش شکل مگر دبلا پتلا سا نوجوان تھا جو دیکھنے سے ہی کم اعتماد لگتا تھا میں نے ایمان کو اس لیے فائر کیا تھا کیونکہ وہ آفس کا ماحول خراب کر رہی تھی وہ منیر جیسے شریف اور ڈرپوک لڑکے کو غیر اخلاقی کاموں کے لیے اکسایا کرتی تھی دانیال کو علم ہے اور شاید منیر کے چند دوستوں کو بھی معلوم ہے وہ اس سے سینئر تھی اور اس کو دھمکاتی تھی کہ وہ اس کی جاب چھین سکتی ہے وہ پوزیشن آف پاور پہ تھی اور منیر کمزور تھا اس لیے چپ رہا اور عثمان یا میرے پاس نہیں آیا اشر نے حیرت سے ابرو اٹھا کے ان سب کو دیکھا واقعی دوسرے اسٹافر نے اس بات میں گردن ہلائی اور منیر نے سر مزید جھکا دیا جی سر اینک والی فریدہ نے لبوں پہ ہاتھ رکھ دیا بہت سے لوگ ششدر رہ گئے تھے منیر تالیہ نے اسے نرمی سے مخاطب کیا میں جانتی ہوں کہ تم اپنی عزت کے لیے ڈرتے تھے مگر وہ لڑکی اب دشمنوں سے جا ملی ہے اور تمہیں اس وقت اپنے بیوی بچے خاندان اور دوستوں وغیرہ کی باتوں کا سوچ کے فکر مند نہیں ہونا تمہیں اپنے آفس سے وفا نبھانی ہے میں اس مسئلے کو نہیں حل کروں گی تم کرو گے کیونکہ ہم تمہاری ٹیم ہیں اور جو ٹیم سے غداری کرے ہم اس کو ایسی عبرت ناک مثال بنا کے رکھ دیں گے تاکہ آئندہ کوئی یوں میڈیا پہ ہمیں بلیک میل نہ کر سکے ونڈرفل اشر بالآخر مسکرایا اور چلتا ہوا قریب آیا اسے تالیہ کی حکمت عملی سمجھ آ رہی تھی ہمیں ایمان کو ہریسر کے طور پہ پیش کرنا ہوگا میم وہ ایک لڑکی ہے اور ہم اس کو یوں عام بے عزت کریں گے یہ ٹھیک ہوگا نرم دل نئیما کے منہ سے نکلا یہ آپ کو سیاسی پارٹی جوائن کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نئیما سیاست تو ہے ہی گندی چیز اور اب ہم سب اس گند کا حصہ ہیں اگر عورت کسی دوسرے پہ کیچڑ اچھالے گی یا جرم کرے گی تو اسے اس کی سزا ملے گی وہ باہر میدان جنگ سجا کے پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہے اور میدان جنگ میں دشمن پہ ترس نہیں کھاتے کھیل ایمان نے شروع کیا تھا ختم ہم کریں گے مگر کیسے ہم پراپیگینڈا کرنے جا رہے ہیں پراپیگینڈا سمجھتی ہو نہیں ماں بولتے ہوئے میز سے اپنی چیزیں سمیٹ رہی تھی اتنا شور مچانا کہ باقی ہر آواز دب جائے ایمان کے الزام کے جواب میں ہمیں خاموش رہ کے پیچھے نہیں ہٹ جانا ہم نے اتنا شور مچانا ہے کہ اس کی آواز کوئی سن ہی نہ سکے ساتھ ہی وہ ہدایات دینے لگی اس کے کھڑے ہوتے ہی دوسرے لوگ بھی کھڑے ہونے لگے دانیال تم ایمان کے خلاف ٹویٹر پہ ٹویٹس کرو اس کو اتنا ایول پینٹ کرو کہ لوگ اس سے بیزار ہو جائیں بعد میں فاتح ٹویٹ کر کے پارٹی ورکرز کو ایمان کو برا بھلا کہنے سے روک دیں گے لیکن تب تک تم اس کو خاطر خواہ نقصان پہنچا چکے ہو گے حارث تم مجھے ایمان کی پیدائش سے اب تک کی ساری زندگی کی اہم معلومات لا کے دو وہ پہلے کہاں جاب کرتی تھی اور وہ جاب اس نے کیوں چھوڑی یہ سب سے زیادہ اہم ہے آہنا تمہارے بینک میں کانٹیکٹس ہوتے ہیں تو مجھے ایمان کی مالی ٹرانزیکشنس کا حساب لا کے دو گی ہمیں اس کے اور صفیہ رحمان کے درمیان کسی رقم کی منتقلی کا ثبوت اگر مل جائے تو بہت اچھا ہوگا پھر رک کے بولی ویسے تو میرے پاس ایک بہت قابل انویسٹیگیٹر ہے جو وزن اور عقل میں تم سب سے دس گنا زیادہ ہے لیکن میں اس وقت صرف اپنی ٹیم پہ بھروسہ کرنا چاہتی ہوں all right everyone get to work now وہ وہاں کھڑی کہہ رہی تھی اور اسٹافر سر ہلا کے فوراً سے اپنے اپنے کیبنس کی طرف لپک رہے تھے ماحول یکسر بدل چکا تھا سب میں توانائی سی بھر گئی تھی منیر البتہ متذبذب اور پریشان کھڑا تھا مجھے کیا کرنا ہوگا تمہیں تمہیں اشر مسکراتا ہوا آگے آیا ہریسمنٹ وکٹم بننا ہوگا اشر صاحب درست کہہ رہے ہیں منیر تمہیں اور مجھے مل کے ایمان کی پریس کانفرنس خراب کرنی ہے وہ بھی مسکرا کے بری تو منیر الکلام کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے باہر راہداری میں تیز تیز چلتے اشر نے سرگوشی کی آپ نے واقعی ایمان کو اسی وجہ سے نکالا تھا کہا نا مجھے اس کو نکالنا ہی تھا شو آف پاور کے لیے وہ دبے الفاظ میں بولی لیکن میں نے پہلے اس پہ پوری تحقیق کی تھی فشنگ مہم یو نو اور میرے ہاتھ اتنی بڑی وجہ آ گئی کہ اسے نکالنا آسان ہو گیا اور مجھے معلوم ہے کہ اکیسویں صدی میں لوگوں کو فائر کرنا آسان نہیں ہوتا جتا کے بولی تو وہ محض مسکرا دی وہ دونوں آگے چل رہے تھے اور منیر ذرا پیچھے ان کی گفتگو نہیں سن سکتا تھا مگر میں نے ٹرمینیشن لیٹر میں وجہ اس کی چھٹیاں لکھی تھی تاکہ اس لڑکی کا پردہ رہے مگر اب چونکہ اس نے کسی کا پردہ نہیں رکھا تو اس نے کوٹ کی جیب سے ایک طے شدہ کاغذ نکال کے اشر کی طرف بڑھایا یہ ایک دوسرا ٹرمینیشن لیٹر ہے جو میں نے آپ کی طرف سے بیک ڈیٹ میں اس وقت بنایا تھا جب سارے ورکرز اپنی اپنی رائے دے رہے تھے اس کے مطابق اسے میں نے نہیں اصل میں آپ نے فائر کیا تھا سیاست ایک کون گیم ہے اشر صاحب اور اس وقت ہم میڈیا کو کون کرنے جا رہے ہیں وہ اسی بات میں الجھ جائیں گے کہ اصل ٹرمینیشن لیٹر کون سا ہے جو ایمان دکھا رہی ہے یا جو ہم دکھائیں گے گڈ میں ابھی سائن کر دیتا ہوں اشر نے قلم نکالتے ہوئے کاغذ کی تہ کھولی تو دیکھا وہ پہلے سے سائن شدہ تھا اس نے بے یقینی سے تالیہ کو دیکھا سارے دن کے بعد وہ اب کھل کے مسکرائی تھی مجھے نہیں معلوم تھا آپ راضی ہوں گے یا نہیں اس لیے میں نے خود ہی آپ کے سائن کر دیے یہ مسئلہ میرا کھڑا کرتا ہے اسے مجھے ہی حل کرنا ہے اور لفٹ کی طرف بڑھ گئی اشر نے گہری سانس لی اور پھر ہلکا سا مسکرا دیا اس کے قدم اب تالیہ کے تعاقب میں بڑھ چکے تھے وہ بلاخر بہتر محسوس کر رہا تھا سن باؤ کے سہن میں ٹھنڈی سی دھوپ پھیلی تھی برآمدے کی میز پہ وہ دونوں اسی طرح بیٹھے تھے داتن لیپ ٹاپ پہ ویڈیو دیکھتے ہوئے بار بار جمائی روک رہی تھی جبکہ ایڈم ایک فائل سے کاغذات نکال نکال کے اسے دکھا رہا تھا جس کو دیکھنے میں وہ بالکل دلچسپی نہیں لے رہی تھی میرے دوست نے فہمی بن سلام کے بارے میں مکمل چھان بین کی ہے مگر اس کا کہنا ہے کہ یہ بالکل کلین ہے داتن نے بیزاری سے اسے دیکھا کوئی بھی کلین نہیں ہوتا میں نے بھی یہی کہا تھا کوئی تو وجہ ہے جو اس کے ماں باپ اس سے بات نہیں کرتے حالانہ کہ وہ ہانگ کانگ کی ایک اعلیٰ درجے کی لا فرم میں کام کرتا ہے جو وہ ایک کاغذ دکھانے لگا تو داتے نے ایک دم سیدھی ہوئی اور سنجیدگی سے اسے گھورا۔ اس کے ماں باپ اس سے بات نہیں کرتے یہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا قریباً چھ دفعہ بتا چکا ہوں پہلی دو دفعہ آپ کھانے اور آخری چار دفعہ آپ مجھے نظر انداز کرنے میں مصروف تھیں۔ ہوں اس نے سوچتے ہوئے انگلی سے گال پہ دستک دی اس کے ماں باپ کی اس سے کیا لڑائی ہو سکتی ہے بھلا یہی تو پتا کرنا ہے مگر کیسے سادہ طریقہ داتن پدو کا بشاشت سے کہتی اٹھی اس کے والدین سے پوچھ لیتے ہیں ایڈم نے آنکھیں پوری پھیلا کر اسے دیکھا یعنی ہم اس کے ماں باپ کے گھر منہ اٹھا کے چلے جائیں اور پوچھیں کہ آپ اپنے بیٹے سے کیوں نہیں ملتے بالکل اس نے مسکرا کے پلکیں جھپکائیں ایڈریس تو تمہارے دوست نے دیا ہی ہوگا اور میں سمجھا آپ کوئی اعلیٰ کی انویسٹیگیٹر ہیں آپ تو ماشاءاللہ مجھ سے بھی زیادہ فارغ ہیں کہا نہیں صرف سوچا سلام کے والدین کا گھر چھوٹا مگر صاف ستھرا تھا ایک منزلہ تکون مخروطی چھت والا گھر جس کے سامنے چھوٹا سا گھاس سے سب سا کتب بنا تھا جس میں خوشنما گملے لگے تھے ایڈم کو بے اختیار اپنا گھر یاد آیا بعض چھوٹے چھوٹے گھروں کو حلال کی آمدن اور گھر والوں کی سچی عادتیں کتنا بابرکت بنا دیتی ہے نا گھنٹی بجائی تو جلد ہی ایک ادھیڑ عمر آدمی آتا دکھائی دیا داتے نے مسکرا کے گیٹ کے پار سے ہی ان کو مخاطب کر لیا سلام صاحب کیسے ہیں آپ ہم ایچ کے بزنس ایوارڈز کے ادارے کی طرف سے آئے ہیں آپ سے کچھ سوالات پوچھنے ہیں جی بتائیے وہ صاحب متذبذب سے قریب آئے اور گیٹ کھولا کرتے اور پجامے میں ملبوس وہ جناح پہنے ہوئے تھے میں ڈائبٹیز کی مریض ہوں زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکتی ایڈم نے گردن موڑ کے معصومیت سے کہتی داتن کو گھورا اب سمجھ میں آیا چیتالیا کہانیاں گھڑنے میں کس پہ گئی ہیں چھوٹے سے لانچ میں وہ دونوں اب ایک صوفے پہ بیٹھے تھے درمیان میں میز ہائل تھی اور میز کے پار بیٹھا بوڑھا ملے اب متفکر سا ان کو دیکھ رہا تھا ایچ کے بھی کیا ہے سوری میں واقف نہیں ہوں ایڈم نے کنکھیوں سے داتن کو دیکھا وہ نوٹ پیڈ اور قلم نکالے بیٹھی مکمل پر اعتماد تھے ہانگ کانگ بزنس ایوارڈز ہم دراصل فہمی آپ فہمی کے سلسلے میں آئے ہیں سلام صاحب کے تاثرات سنجیدہ ہوئے آنکھوں میں سرد مہری سی آئی مگر ایڈم نے دیکھا اس سرد مہری میں تکلیف بھی تھی جی سر آپ کا بیٹا فہمی اپنی فیلڈ میں ایکسل کر رہا ہے اور اس سال اس کو بزنس ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے اس کی پروفائل تیار کرنے کے لیے ہمیں کچھ معلومات دیکھیے خاتون سلام صاحب نے مہذب مگر کتئی لہجے میں بات کاٹی ہمارا فہمی سے تعلق نہیں ہے خصوصاً اس کے کام سے آپ اپنے بیٹے سے خفا لگتے ہیں داتے نے حیرت سے پوچھا تو سلام صاحب جو باہم انگلیاں پھنسائے بیٹھے تھے خاموش رہے نظریں میز پہ رکھے گلدان پہ جمی تھی یا شاید آپ اپنے بیٹے کے کام سے خفا ہیں ایڈم بغور ان کو دیکھ رہا تھا سلام نے چونک کے نظریں اٹھائی پھر اس کا جبڑا بھینچ گیا ظاہر ہے میں خفا ہوں ہم مسلمان ہیں ہم نے اپنی اولاد کو ہمیشہ حلال کا لکمہ کھلایا ہے مگر اب ہم اس کو جہنم کا ایندھن بنتے دیکھ رہے ہیں تو کیا کریں سر وہ وکیل ہے محنت کرتا ہے اور ایڈم نے کہنا چاہا میں کم پڑھا لکھا ہوں مگر اچھی طرح جانتا ہوں کہ کلائڈ اینڈ لی میں کیا محنت کی جاتی ہے وہ برہمی سے کہہ رہے تھے چہرہ سرخ پڑ رہا تھا کلائڈ اینڈ لی داتن کا منہ کھل گیا گردن موڑ کی بے یقینی سے ایڈم کو دیکھا اور آنکھوں میں پوچھا وہ آدمی کلائڈ اینڈ لی میں کام کرتا ہے ایڈم نے پلکیں جھپکائیں اور کچھ کہنے کے لیے واپس منہ موڑا ہی تھا کہ دانتیں اٹھ کھڑی ہوئی چونکہ آپ بات نہیں کرنا چاہتے تو ہم چلتے ہیں چلو وہ ایک دم اجلت میں نظر آنے لگی ایڈم نے اسے اشارہ کیا ایک منٹ مجھے تو بات کرنے دو مگر نے طے کر لیا تھا کہ اب مزید وہاں نہیں رکنا مجھے کم از کم ان کی ناراضی کی وجہ تو پوچھنے دیتی وہ باہر آتے ہوئے زچتا کہہ رہا تھا سڑک کنارے وہ تیز تیز چلتی جا رہی تھی اس سوال پہ گھور کے اسے دیکھا تم نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ وہ ان لی میں کام کرتا ہے بتایا تھا مگر اس وقت آپ میرے اور چیتالیہ کے بارے میں گھما پھرا کے سوالات کر رہی تھی اس لیے آپ نے نہیں سنا تمہارے ایجنسی والے دوست نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ کلائڈن لی کیا ہے بتایا تھا لا فرم ہے جہاں وکیل کام کرتے ہیں یو نو کچھ لوگ محنت مزدوری سے پیسہ کماتے ہیں کیونکہ وہ چور نہیں ہوتے اس کی رفتار سے ملتا تن سے بولا تو داتن اس کی طرف گھومی دونوں سڑک کے وسط میں کھڑے تھے اور ان کے اعتراف میں قطار میں چھوٹے چھوٹے گھر بنے تھے کلائڈین لی دنیا کی چوتھی بڑی لا فرم ہے جو آف شور فائنینشیل سروسز مہیا کرتی ہے ہانگ کانگ ایک ٹیکس ہیون ہے جانتے ہو ٹیکس ہیون کیا ہوتا ہے ظاہر ہے مجھے پتا ہے کہ مگر تم کتابیں جو نہیں پڑھتے تو تمہیں کیسے معلوم ہوگا کہ ٹیکس سیون کیا ہوتا ہے میں بتاتی ہوں داتے نے گھنگریالے بال کانوں کے پیچھے اڑا سے اور انسنی کرتے ہوئے بولنے لگی وہ ضبط سے مٹھیاں بھینچے رہ گیا دنیا میں کچھ ملک ایسے ہیں جو اپنے بینکوں میں پیسہ رکھوانے والوں پہ ٹیکس نہیں لگاتے یا اگر لگاتے ہیں تو بہت تھوڑا اور وہ ان سے بالکل نہیں پوچھتے کہ پیسہ کہاں سے کمایا بڑے اچھے اور پیارے ہوتے ہیں یہ ملک کیا چور اور کیا بادشاہ سب کا پیسہ محفوظ ہوتا ہے جی جی اور ہانگ کانگ بینچ پہ اس کے ساتھ بیٹھتے ایڈم نے اضافہ کرنا چاہا اور ہانگ کانگ پاناما کیمن کے جزائر برٹش ورجن آئی لینڈس یہ ان ملکوں میں ٹاپ پہ ہیں اب پوچھو یہ کیا کرتے ہیں مجھے پتا ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ تین چاند والے جزیرے ہیں جہاں لوگ اپنا خزانہ چھپاتے ہیں اور ایک تو یہ قدیم ملاقہ والی زبان نہ بولا کرو میں بتاتی ہوں وہ اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی امیر لوگ پیسہ بناتے ہیں کرپشن اور دھوکہ دہی سے جیسے مراد راجہ خزانے سے تھوڑا تھوڑا کر کے چراتا تھا ایڈم نے سوچا مگر اب اس پیسے کو وہ کہاں چھپائیں اپنے ملک میں رکھا اور پکڑے گئے تو حساب دینا پڑے گا اس لیے وہ اس کو منتقل کرتے ہیں پوچھو کیسے جیسے مراد راجہ خزانے کا صندوق بھر کے تین چاند والے جزیرے پہ بھیجا کرتا تھا اس نے سوچا مگر تحمل سے پوچھا بتائیے کیسے داتے نے فاتحانہ مسکراہٹ سے دیکھا منی لانڈرنگ کر کے بیگز میں نوٹوں کی گڈیاں ڈال کے یہ پیاری پیاری لڑکیوں کو پکڑا دیتے ہیں جن کو ایئرپورٹ پہ چیک نہیں کیا جاتا اور پیسہ دوسرے ملک چلا جاتا ہے بھائی بینک کے ذریعے بھیجا تو ٹیکس لگے گا نا اور حساب کتاب الگ کہ کہاں سے آیا پیسہ جی آگے وہ ضبط سے بولا وہ دونوں اب سڑک کنارے ایک بینچ پہ بیٹھ گئے پھر دوسرے ملک میں ان کے آدمی پیسے رسیو کرتے ہیں مگر اب ان کو کہاں چھپائیں غار میں چھپا دیں اور باہر کوموڈو ڈریگن کھڑا کر دیں نہیں ایڈم نے معصومیت سے پوچھا یہ تمہارا قدیم علاقہ نہیں ہے ہانگ کانگ اور پاناما جیسے ممالک بے شک نہ پوچھے کہ پیسہ کہاں سے آیا مگر بینک میں جمع کرانے کو کوئی کاغذ چاہیے ہوتا ہے نا یعنی رسمی کاروائی ہاں رسمی کاروائی کے لیے ہانگ کانگ میں لوگ آف شور کمپنی بناتے ہیں مثلا میں نے ایک آف شور کمپنی بنائی ایڈم اینڈ سنس کے نام سے ابھی ایڈم کے سنس کہاں سے آ گئے وہ واقعی برا مان گیا۔ سمجھو میں ہانگ کانگ میں ہوں اور ایک لڑکی بیگ بھر کے میرا ناجائز پیسہ لاتی ہے میں اس کے پاس جاؤں گی اور اس کو یہ دوں گی یہ چاکلیٹ کا پیکٹ اس نے پرس سے چاکلیٹ نکال کے دکھائی چونکہ ایڈم اینڈ سنس ایک کھوکھلی کمپنی ہے آف شور تو اس کے پاس کوئی آفس یا کارخانہ تو ہے نہیں تو میں بازار سے ایک چاکلیٹ لے جاؤں گی اور کاغذ پہ معاہدہ تحریر کروں گی کہ اس لڑکی کو ایڈم اینڈ سنز نے یہ چاکلیٹ دس لاکھ ڈالرز میں بیچ دیا اور پیسوں کا بیگ لے لوں گی اب وہ پیسے قانوناً میرے ہو گئے یعنی کہ آف شور کمپنی سستی سستی چیزوں کو مہنگا ظاہر کر کے بیچے گی اور لڑکی سے پیسوں کا بیگ لے کے بینک میں جمع کرائے گی اور جب بینک پوچھے گا کہ بھائی یہ پیسہ کہاں سے آیا تو وہ چاکلیٹ کی فروخت کا کاغذ دکھا دے گی بینک والے بھی اندر سے دو نمبر ہیں تو وہ اس کاغذ کو تسلیم کر لیں گے ہے نا میرے ساتھ رہ کے تم عقل مند ہوتے جا رہے ہو داتن تفاخر سے مسکرائی لیکن آف شور کمپنی بنانا بینک والوں سے ڈیل کرنا ان سب کے لیے کوئی وکیل ہونا چاہیے تو کلائڈ لی ایسی ہی فرم ہے جو دنیا بھر کے امیر امیر لوگوں کو مکمل رازداری سے اپنا کلائنٹ بناتی ہے اور ان کے پیسے کو محفوظ کرواتی ہے یعنی کلائڈن لی وہ کموڈو ڈریگن ہے جو مراد راجا جیسے کرپٹ حکمرانوں کے چوری شدہ خزانے سے بھرے غار کی حفاظت کر رہا ہے بڑی کوئی واحیات مثال دی ہے تم نے مگر خیر داتن نے سر جھٹکا کلائڈن لی کے وکلا بنیادی طور پہ اپنے کرپٹ کلائنٹس کے ان پیسوں کی حفاظت پہ لگے ہیں جو وہ کالے دھندوں سے کما کے ان جزیروں میں چھپاتے جا رہے ہیں اسی لیے فہمی بن سلام کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں قانونی طور پہ اس کی جاب جائز ہے مگر وہ جانتے ہیں کہ وہ حرام کام میں ملوث ہے حرام حلال اولاد اور ماں باپ کے درمیان ایسی ہی آڑ بن جایا کرتا ہے آخری فکرہ آہستہ سے ادا کیا نظریں بھی سامنے کو پھیر لی ایڈم نے غور نہیں کیا تو سن باؤ کے گھر سے نکلتی تار بلاخر ہمیں کلائڈن لی تک لے کر جا رہی وہ پرجوش ہو گیا مگر پھر ذرا ٹھنڈا پڑا لیکن اس ساری معلومات اور جاسوسی کا کیا فائدہ ہوا داتے نے گہری سانس بھری اور افسوس سے اسے دیکھا تو چونکہ تم ضدی اور ہٹ دھرم ہو تو میں تمہیں بتائی دیتی ہوں سن باؤ کے گھر سے ہمیں تیسرے خزانے کا سراغ مل رہا ہے وہ خزانہ جو دنیا کے بہت سے بادشاہوں نے ہانگ کانگ میں چھپا رکھا ہے فہمی بن سلام اس کے نگبانوں میں سے ایک ہے تم قدیم ملاقہ میں وان فاتح کی مراد راجہ کے ساتھ ڈیل کی وجہ سے کام نہیں کر سکے تھے یاد ہے ایڈم کا سارا جسم پل بھر کو سن ہو گیا میں ملاقہ کے لوگوں کو نہیں بتا سکا تھا کہ ان کا پیسہ چوری کر کے سمندر پار جمع کیا جا رہا ہے میں مراد راجہ کو اس کی عوام کے سامنے ایکسپوز نہیں کر سکا تھا ویسے تو تم شکل سے اتنے خوش بخت نہیں لگتے اس لیے دل نہیں چاہ رہا یہ تسلیم کرنے کو مگر حقیقت یہی ہے لڑکے کہ تمہیں دوبارہ موقع مل گیا ہے کرپٹ حکمرانوں کو بے نقاب کرنے کا ساتھ ہی داتے نے جمائی لی ایڈم کے جسم کے بال کھڑے ہونے لگے ساتھ ہی چہرے پہ مسکراہٹ در آئی اور ہم فہمی بن سلام کو استعمال کر سکتے ہیں جو ہمیں کرنا آتا ہے وہ ہماری جان بچاتا رہے گا تمہارا تو علم نہیں مگر مجھے بہت کچھ کرنا آتا ہے کنکھیوں سے اس کے چہرے کو دیکھا اور سر سری سا بولی خیر تو تم صبح کہہ رہے تھے کہ تم تالیہ کو پسند کرتے ہو کب سے ایڈم جب اپنے خیالوں میں تھا پہلے چونکا پھر خفگی سے اسے گھورا۔ ہمیں فی الحال فہمی سے نمٹنے کا پلان بنانا ہے چلے اٹھے شیور ایڈم مگر یہ موضوع بھی ختم نہیں ہوا داتن تفاخر سے مسکراتی اٹھی اور چھتری کھول دی ملاقہ کے آسمان پہ سیاہ بادل اکٹھے ہو رہے تھے اور بارش برسنے کو تھی ہوٹل کی اس روشنیوں سے منور ہال میں اسٹیج بنا تھا جس پہ رکھے ڈائس کے پیچھے ایمان موسا کھڑی تھی سامنے کتار در کتار کرسیوں پہ رپورٹرز بیٹھے تھے اور ان کے پیچھے کیمرہ مین اپنے کیمروں کے سٹینڈز کھڑے کیے اس پریس کانفرنس کی عکس بندی کر رہے تھے فلیش چمک رہے تھے اور دھڑا دھڑ تصاویر بھی جا رہی تھی ایمان چہرے کے گرد سکارف لپیٹے لمبی سکرٹ پہ سیاہ کوٹ پہنے اسپاٹ تاثرات اور خوبصورت موٹی آنکھوں والی نوجوان لڑکی تھی جو اسپاٹ انداز میں مائک میں کہہ رہی تھی ادیب ان سوت نے مجھے متعدد مقامات پہ ہریس کیا وہ ایک بد کردار انسان ہے جن کی اصلیت میں ان کے ووٹرز کو بتانا چاہتی ہوں بے تحاشا کیمروں کو دیکھتی اس کی آواز کبھی کبھی کھڑا جاتی لیکن پھر سے سنبھل جاتی اپنے آفس میں بیٹھی صوفیہ رحمان نے ناپسندیدگی سے ٹی وی اسکرین پہ دکھائی دیتی ایمان کو دیکھا تم لوگ اس کو ریہرسل تو کروا دیتے یہ تو خود کنفیوز لگ رہی ہے میم آپ نے کہا تھا کہ ہمیں آج ہی جوابی اٹیک کرنا ہے تو ایسے میں جلدی میں جو لڑکی ملی ہم نے اسے تیار کر دیا اگر زیادہ وقت لگاتے تو میڈیا والے کہتے کہ وہ اتنے دن بعد کیوں بولی اور اچھا خاموش ٹیک لگائے بیٹھی صوفیا نے انگلیوں والا ہاتھ اٹھایا تو چیف آف سٹاف چپ ہو گیا میرے پاس ہیریسمنٹ کے ثبوت ہیں اور اگر ادیب میرا سامنا کرے تو میں ثابت کر سکتی ہوں کہ وہ کس طرح مجھے ہیریس کرتے تھے ایمان بار بار تھوپ نگلتی اور خود کو مضبوط کرتی صحافی ہر فکرے کے آخر میں سوال در سوال پوچھنے لگتے مگر وہ رٹا رٹایا سبق دہرائے جا رہی تھی ادیب نے مجھے ہراس کیا اور میں یہاں ان عورتوں کی آواز بن کے نکلی ہوں جو آفس میں روز ہراسمنٹ کا شکار بنتی ہیں سامنے دوسری کتار میں ہیڈ چہرے کے آگے کیے بیٹھی تالیاں اٹھی اور ہیڈ اوپر اٹھایا یوں کہ اس کا مسکراتا چہرہ سامنے آیا میرا بھی ایک سوال ہے تالیہ مراد ساری توانائی لگا کے اونچا سا بولی تو دوسرے رپورٹرز بھی میرا سوال سنے میں سیمان وغیرہ کہنے لگے مگر ڈائس کے پیچھے کھڑی ایمان کی نظریں تالیہ پہ جمی تو آنکھیں پھیلی پھر گال سرخ ہوئے غیر ضروری لوگ یہاں کس نے مدعو کیا ہے میری آواز کو دبانے کی کوشش نہ کی جائے تو بہتر ہے ہاتھ اٹھا کے سختی سے بولی کوٹ آپ کے کوٹ کا پوچھ رہی ہوں ایمان یہ کہاں سے لیا آپ نے وہ کرسیوں کی کتار کے درمیان سے نکلی اور اسٹیج کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور پھر اونچا سا دہرایا یہ شنیل کا پانچ ہزار رنگٹ کا کوٹ کہاں سے لیا آپ نے رپورٹر سب مڑ مڑ کے دلچسپی سے اسے دیکھنے لگے تھے دوسرے لوگوں نے سوال بند کر دیے کیمرہ مین دھڑا دھڑ اسٹیج کے سامنے کھڑی لڑکی کی تصاویر اتارنے لگے جس کے پیچھے اس کے تینوں اسٹافرز بھی آ کھڑے ہوئے تھے ادیب بن سوت نے میرے بار بار منع کرنے کے باوجود مجھے ہراسا کیا میں نے کہا کہ وہ بعض آ جائیں مگر ایمان ان کو نظر انداز کر کے بولنے لگی مگر وہ میڈیا کی اتنی توجہ کے لیے تیار نہیں تھی اس کا اعتماد لوٹ کھڑا رہا تھا جن لوگوں نے آپ کی پریس کانفرنس پہ پیسہ لگایا ہے انہوں نے آپ کو یہ کوڈ گفٹ کیا ہے نا کیونکہ آپ کی تنخواہ سے تو یہ خریدا ہی نہیں جا سکتا جواب دینا پسند کریں گی آپ ہال میں خاموشی تھی اور دلچسپی سے ان دونوں کے مناظرے کو میڈیا ریکارڈ کرنے لگا تھا دفتن سنہری بالوں پہ ہیڈ پہنے کھڑی وارثن نیشنل کی تالیہ نے ایمان کو گھورتے ہوئے اپنے عقب میں اشارہ کیا یہ منیر الکلام ہے اس کو ہراس کرنے کی وجہ سے اشر صاحب کی ریکمنڈیشن پہ میں نے آپ کو نوکری سے نکالا تھا یاد آیا ایمان نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ کنفیوز ہو کے چپ ہو گئی ہال میں سرگوشیاں بلند ہوئی دلچسپی بڑھی سب نے چپ سادھ لی تالیہ کا چہرہ فلیش لائٹس میں دمک رہا تھا اور ابرو بھینچے وہ زور سے کہہ رہی تھی آپ تو کبھی میرے پاس ادیب صاحب کی شکایت لے کر نہیں آئیں البتہ میں نے آپ کو تین دفعہ وارننگ دی اور پھر جب آپ مسلسل منیر سے غیر اخلاقی رویہ اپنائے رہیں تو میں نے آپ کو ٹرمینیٹ کیا آپ نے مجھے اس بات پہ ٹرمینیٹ نہیں کیا تھا وہ صرف ببو کا چہرے سے غصے سے بولی یہ آپ کی ٹرمینیشن لیٹر کی کاپی ہے اس نے کاغذ کھول کے لہرایا اس میں وجہ ہریسمنٹ لکھی ہے سب دیکھ سکتے ہیں اس نے لیٹر ایک رپورٹر کی طرف بے نیازی سے ڈالا اور مڑ کے منیر کو اشارہ کیا جہاں رپورٹرس نے فوراً سے لیٹر کو دیکھنے لگے وہاں منیر متضبط پریشان سا کھڑا تھا مجھ سے نہیں ہوگا اس نے زیر لب منت کی اف منیر بولو کچھ تو بولو اس نے پلٹ کے اسے منیر نے تھوک نگلا چے چے ٹھیک کہہ رہی ہیں مزید نہیں بولا گیا اس کے گھر والے دوست بیوی اف وہ سب کیا سوچیں گے کتنی شرم کی بات ہے وہ چپ ہو گیا تو تالیا نے جلدی سے بات آگے بڑھائی کیا مرد کی کوئی عزت نہیں ہوتی کیا ہم ایمان کی حرکتوں کو نظر انداز کر دیتے اس لیے کہ وہ عورت ہے ٹھیک ہے ہم ایمان موسا جیسے نہیں ہیں جو عزت چراہوں پہ اچھالیں ہم باوقار لوگ ہیں مگر یہاں صرف یہ بتانے آئے ہیں کہ اس خاتون اور ان کو استعمال کرنے والی حکومتی پارٹی کو یہ جان لینا چاہیے کہ بی این کا سارا اسٹاف متحد ہے اور وہ ہم پہ یوں کیچڑ نہیں اچھال سکتے وہ پرعزم انداز میں آواز بلند کہہ رہی تھی ہی آہستہ سے سرگوشی کی منیر کچھ تو بولو یہ جھوٹ بول رہی ہے ایمان کو منیر کی خاموشی سے حوصلہ ہوا تو جلدی سے کہنے لگی یہ ادیب صاحب کو بچانے کے لیے الزام لگا رہی ہے ادیب صاحب نے مجھے اتنا ڈرایا دھمکایا کہ میری جاب چھوٹ گئی کیا ثبوت ہے آپ کے پاس ایمان صاحبہ ایک سینئر صحافی نے سوال پوچھا بھائی ہراسمنٹ کے خلاف نکلنے والی لڑکیوں اور لڑکوں کے پاس عموماً نازیبا ٹیکسٹ ہوتے ہیں تصاویر یا ای میلز ہوتی ہیں آپ کے پاس ہے کچھ دوسرے نے تائید کی ای میلز ای میلز ہیں میرے پاس ایمان جلدی سے بولی پھر تھوک نگلا پھر ڈھائیس پہ رکھے اپنے فون کو دیکھا رپورٹرز کی نظریں بھی وہیں اٹھیں ایمان صاحبہ آپ ہمیں وہ ای میلز دکھا سکتی ہیں رپورٹرز کی تکرار سنائی دی وہ اٹکی وہ میرے دوسرے فون میں ہیں اور میرے پاس بھی تمام ای میلز ہیں تالیہ کے پیچھے کھڑا منیر ایک دم بلند سا بولا تو رپورٹرز تو ایک طرف وہ خود پوری ایڑیوں پہ گھومی منیر کی گردن اٹھی تھی اور ابرو خفکی سے بھنچے تھے یہ کس طرح کہہ سکتی ہیں کہ یہ مجھے نہیں جانتی یہ جن باتوں کا الزام ادیب صاحب پہ لگا رہی ہیں وہ سب تو یہ میرے ساتھ کرتی رہی ہیں ساری ای میلز میرے پاس ہیں ان کے آفس کی ای میل آئی ڈی سے بھی ہے میں ای میل ہیڈ تک دکھا سکتا ہوں وہ سرخ چہرے سے کہہ رہا تھا رپورٹرس کے کیمروں اور مائکس کا رخ اب منیر کی طرف مڑ گیا لوگ جگہوں سے اٹھ اٹھ کے ان کے گرد گھیرا ڈالنے لگے وہ اب تالیہ اور منیر سے تابڑ توڑ سوال پوچھ رہے تھے ڈائس پہ بے بسی کھڑی مان تنہا رہ گئی تھی مطلب یہ کس طرح جھوٹ بھول سکتی ہیں میں ابھی دکھاتا ہوں ای میلس لال چہرے کے ساتھ حیران سے منیر نے اپنا فون نکالا اور اسکرین ان رپورٹرس کو دکھانے لگا ایمان کو اسے پہچاننے سے انکار نے منیر کی ساری کم اعتمادی ہوا کر دی تھی ٹی وی اسکرین پہ یہ منظر وان فاتح نے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا وہ اس وقت ادیب کے لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھا تھا اور ہاتھ میں کافی کا مگ تھا ادیب مقابل صوفے پہ براجمان تھا اور اس کی بیوی لیزا ٹرالی سے کیک نکال کے اس کو پلیٹ میں منتقل کر رہی تھی وہ اسکارف اور اوڑھنے والی نمکین نقوش کی حامل پرسکون سی عورت تھی جسے اس سارے کرائسس سے ذرا بھی فرق نہیں پڑا تھا فاتح تمہاری چیف آف سٹاف نے تو اس لڑکی کی ساری پریس کانفرنس خراب کر دی ہے ادیب خوشگوار حیرت سے بولا تو وہ مسکرایا اور گھون بھرا تالیہ بہت قابل ہے پھر چہرہ گھما کے مسز لیسا کو دیکھا امید ہے آپ بہتر محسوس کر رہی ہوں گی اف کورس فاتح آبنگ وہ اپنا کپ اٹھاتے ہوئے واپس صوفے پہ بیٹھی اور مسکرا کے بولی یہ نہ بھی ہوتا تو بھی مجھے ادیب پہ پورا یقین تھا ہم ایک عرصے سے سیاست میں ہیں اس طرح کے الزامات سے نہیں گھبراتے فاتح نے خاموشی سے مسکرا کے اسے دیکھا اور کافی پینے لگا اس کے بیٹے کی آواز آئی تو وہ معذرت کرتی اٹھ گئی بہت سپورٹو بیوی ہے تمہاری وہ ستائشی انداز میں کہے بغیر نہ رہ سکا تو ادیب نرمی سے مسکرایا کیونکہ ہم ایک دوسرے سے ہمیشہ سچ بولتے ہیں جھوٹ جب بھی کسی دو لوگوں کے درمیان آتا ہے تو ان کے رشتے کو زنگ آلود کر دیتا ہے لیسا اور میں نے کبھی جھوٹ کو اپنے درمیان نہیں آنے دیا اور دیکھو اللہ نے کتنی برکت ڈالی ہمارے رشتے میں اس کا چہرہ مطمئن اور نرمی لیے ہوئے تھا فاتح زخمی سا مسکرایا اسے سر پہاڑوں میں خاموشی سے دفن کی گئی آریانہ یاد آئی شاید یہی جھوٹ تھا جو اسرا اور اس کے درمیان آ گیا تھا شام کو وہ آفس واپس آیا تو چپ چپ سا تھا اپنے کمرے میں کھڑا میز کے دراز سے کچھ نکال رہا تھا جب دروازہ دستک کے ساتھ کھلا اور تالیا نے مسکراتے ہوئے اندر جھانکا پریسر دیکھا آپ نے سر وہ چہرہ جھکائے مطلوبہ شے تلاشتا مسکرایا ہاں ویل ڈن تم نے ایک سیاہ رنگ کا لفافہ دیکھا ہے صبح یہاں رکھا تھا میں نے تالیہ کی مسکراہٹ سمٹی دل بجھتا گیا نہیں سر اندر آئی اور غور سے اس کے چہرے کو دیکھا آپ کو دیر ہو گئی واپسی پہ ہاں میں ادیب اور اس کی بیوی سے ملنے ان کے گھر چلا گیا تھا وہ دونوں آپس میں خوش تھے اور انہیں ایمان والے مسئلے سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا تو میں واپس آ گیا الفاظ میں تلخی سی تھی جو اس نے پہلی دفعہ محسوس کی وہ مسلسل سر جھکائے کچھ تلاش کر رہا تھا ان کی وائف بہت سپورٹیو ہے آئیڈیل سیاسی بیوی وہ غور سے اس کا بجھا چہرہ دیکھتی قریب قریب چلتی آئی آپ کو شاید یہ محسوس ہوا کہ آپ کی وائف اتنی سپورٹیو نہیں ہے فاتح نے بری طرح چونک کے سر اٹھایا واٹ میں آپ کو اچھی طرح جانتی ہوں سر آپ کے دل کا حال چہرے پہ آ جاتا ہے ایسی بات نہیں ہے اسرا بہت اچھی بیوی ہے اسے برا لگا تو فوراً یہ تاثر رد کیا وہ اچھی ہیں مگر آپ بھی اتنے اچھے ہیں یا نہیں اس نے سینے پہ بازو لپیٹ لیا اور سادگی سے فاتح کو دیکھا آفس نیم روشن تھا وہ دونوں میز کے اعتراف میں آمنے سامنے کھڑے تھے اور اوپر لٹکتا ایک سفید بلب روشن تھا میرا نہیں خیال کہ میں برا شوہر ہوں اس کے ابرو تن گئے اسے یہ بات ناگوار گزری تھی تو پھر آپ کے اور آپ کی بیوی کے درمیان کیا چیز آ گئی کیا آ سکتا ہے میں مصروف رہتا ہوں اور ان پاپ کارن کا کیا سادگی سے شانے اچکائے نظریں فاتح پہ جمی تھیں وہ بالکل ٹھہر گیا گردن کے بال کھڑے ہو گئے مطلب میں نے آپ پہ اوپو ریسرچ کی تھی سر فاتح کا چہرہ سرخ ہوا واٹ کس سے پوچھ کے میری اجازت کے بغیر کیا صوفیہ صاحب آپ کی اجازت دیتی ہیں نہیں نا تو مجھے بھی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اگر مجھے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ نے آریانہ کو اس چیئر لفٹ کے نیچے پہاڑوں میں دفنایا تھا اور اس کے خون آلودہ پاپ کارن والیٹ میں رکھ لیے تھے تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے اس کا ایک ہاتھ دراز میں تھا اور وہ سیدھا کھڑا بس یک تک تالیا کو دیکھ رہا تھا گویا برف کا مجسمہ ہو کوئی کتنے ہی لمحے ششدر سے گزر گئے تمہیں کیسے اس سے تردید بھی نہیں ہوئی آپ کے اور آپ کی بیوی کے درمیان شاید یہی جھوٹ آ گیا ہے سر آپ مجھے اور باقی سب کو تو سچائی کے درس دیتے ہیں مگر خود آپ اتنا بڑا سچسرا سے کیسے چھپا سکتے ہیں وہ تو اچھی بیوی ہیں مگر آپ اچھے شوہر ہیں کیا وہ آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے بے یقینی اور تعجب سے اسے دیکھے جا رہا تھا تمہیں پتا ہے تم کیا کہہ رہی ہو جی سر اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آریانہ آپ کی بیٹی نہیں تھی اور اس سے پہلے کہ آپ کے دشمن ان حقائق کو آپ کے خلاف استعمال کریں آپ کو انہیں خود فیس کر لینا چاہیے جرت مندی سے وہ کہہ تو گئی مگر پھر دیکھا فاتح کا چہرہ سرخ پڑنے لگا اس کا جبڑا بھینج گیا ہاؤ ڈیئر یو میں صرف آپ کو ان لوگوں سے بچانا چاہتی ہوں سر گیٹ آؤٹ بازو دروازے کی طرف لمبا کر کے گھر آیا آؤٹ ناؤ جا رہی ہوں جا رہی ہوں وہ تیزی سے باہر نکل گئی اس سے پہلے کہ وہ کوئی چیز اٹھا کے دے مارے وہ چلی گئی تو وہ کمرے میں تنہا رہ گیا اسی طرح ساکت و جامد کھڑا شوق غصے اور بے بسی سے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے رنگت متغیر ہو رہی تھی وان فاتح کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان چند لمحوں میں وہ کیا کیا کہہ کے چلی گئی جو راز اس نے خود سے بھی اونچی آواز میں نہیں کہا تھا وہ اس کی چیف آف اسٹاف اسے سنا کے چلی گئی تھی وہ باہر بیٹھی تھی جب فاتح آفس سے نکلا اور اسے نظر انداز کر کے سیدھا آگے بڑھتا گیا وہ چپ چاپ بیٹھی رہی ایسے ہے تو پھر ایسے صحیح وہ لفٹ تک پہنچا جب ڈلیوری بوائے آیا اور اسے ایک لفافہ تھمایا فاتح نے خاموشی سے اسے پکڑ لیا اور لفٹ میں سوار ہو گیا اس کے سنجیدہ تاثرات اور غسیلی آنکھیں دیکھ کے ارد گرد کسی نے اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں کی کار کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھے گھر کے رستے میں اس نے لفافہ کھولا اور اندر سے کاغذات نکالے وہ حالم کی لکھی رپورٹ تھی اس کے مطابق اس رات فاتح کے ساتھ کچھ خاص نہیں ہوا تھا چوری کے واقعے کے بعد وہ پولیس اسٹیشن گیا اور واپس آ کے سو گیا بس بات ختم اس نے بیزاری سے کاغذ اندر ڈالے اور پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا غصہ بے بسی کوف بہت سے جذبات نے اکٹھے حملہ کر دیا تھا جبڑے کو بھینچے وہ بالکل چپ تھا گھر آیا تو اسرا لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی اسے دیکھ کے نظر اٹھائی سلام کیا اور واپس اپنے فون کو دیکھنے لگی وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلے کرتے ہوئے اسے رک کے دیکھنے لگا ان کے درمیان کیا آ گیا تھا اتنے سالوں کی بے برکتی کیا اسے ایک جھوٹ کی وجہ سے تھی مگر نہیں وہ اسرا کو تکلیف سے بچانے کے لیے کر رہا تھا وہ سب اس کی نیت درست تھی اسے تالیہ کی بے وقفانہ باتوں پہ دھیان نہیں دینا چاہیے تھا بیزاری سے سر جھٹک کے وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا وہ آفس سے گیا تو جیسے سارے میں اداسی چھا گئی وہ میز پہ گال اداس اداسی بیٹھی تھی جب فریدہ بھاگتی بھاگتی آئی احد پہ سر اٹھایا چیتالیہ جی آپ یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہیں سب کانفرنس روم میں جمع ہے وہ چہک رہی تھی ایمان بیچاری خسیانی بلی کی طرح ٹویٹس کر رہی ہے اور سب اس پہ مل کے ہنس رہے ہیں آئے نا تالیہ مسکرا دی ایمان والا باب ابھی ختم نہیں ہوا یاد رکھنا وہ دوبارہ حملہ کرے گی تو آپ ہے نا آپ اس سے نمٹ لیں گی ہمیں تو ہنسنے دے وہ مزے سے بولی اور اسے دوبارہ آنے کی تاکید کرتی آگے بھاگ گئی صبح یہ آپ کو ایول کوئنگ سمجھتی تھی اور اب سارا اسٹاف آپ کی عزت کرنے لگا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے چیتالیہ اشر جانے کب وہاں آ کھڑا ہوا تھا وہ اس کی آواز پہ چونکی تو دیکھا وہ چوکھٹ میں کھڑا جیبوں میں ہاتھ ڈالے مسکرا رہا تھا تالیہ کرسی پہ پیچھے کو ٹیک لگاتے مسکرائی عزت کمانی پڑتی ہے آج آپ نے بہت اچھا کام کیا تالیا سوری میں صبح غصے میں آپ کو غلط سمجھ گیا وہ معذرت کر رہا تھا وہ بس اداسی سے مسکرائی گئی یہ الفاظ وان فاتح بھی کہہ سکتا تھا مگر نہیں اسے اسرا کی زیادہ فکر تھی اور یہ مسئلہ آپ کی وجہ سے نہیں ہوا اشر اعتراف کرتا قریب آیا میں نے آبنگ کو غلط مشورہ دیا کہ صوفیہ کو پبلک میں آریانہ کا ذمہ دار ٹھہرائے میں ہمدردی کا ووٹ لینا چاہتا تھا مگر یہ پلان بیک فائر کر گیا اگر آپ مجھ سے مشورہ کرتے تو میں آپ کو منع کر دیتی آریانہ کے واقعے کو استعمال کرنے کے دوسرے طریقے بھی ہیں بہرحال ایش نے گہری سانس بھری منیر کے بیوی بچے اس کا یوں نام اچھلنے سے ڈسٹرب ہوئے ہوں گے ہاں مگر ہم سیاسی لوگ ہیں ہمیں اسے ہریسمنٹ وکٹم بنانا تھا پارٹی کی عزت کے لیے کسی کو تو قربانی دینی تھی اس نے بے نیازی سے شانے اچکائے اشر ہلکا سمس کرایا آپ پارٹی سے وفادار ہیں یہ دیکھ کے اچھا لگا وہ واپس اپنے آفس تک آیا تو رملی بتیاں بجھا رہا تھا اشر نے فون اٹھاتے ہوئے رک کے اس سے پوچھا عثمان کی ملاقات کیسی گئی تھی صوفیہ صاحبہ سے اس کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کو تالیہ مراد میں دلچسپی پیدا ہوئی تھی یعنی وہ اس کو مشکوک گردان کے اس کی فائل کھلوائیں گی امید ہے جلد چیتالیہ ڈسکریڈٹ ہو کے اس آفس سے رخصت ہو جائیں گی اشر کا چہرہ بجھا ہلکا سا ہوں کہہ کے آگے بڑھا تو رملی نے چونک کے اس سے دیکھا سر آپ پچھتا رہے ہیں نہیں نہیں تو وہ جلدی سے بولا ساتھ ہی ناک سے مکھی اڑائی وہ جتنا تیز اڑ رہی ہے اس کے ساتھ یہی ہونا تھا اور اگر وہ چلی جائے تو مجھے میری جگہ واپس مل جائے گی فاتح آبنگ کا کیمپین مینیجر ہمیشہ سے میں رہا ہوں سر میں آپ کو جانتا ہوں آپ پچھتا رہے ہیں رملی پریشان ہوا اشر نے گہری سانس بھری اور اپنی چیزیں سمیٹی پھر آفس کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا نہیں بس یہ سوچ رہا تھا کہ وہ پارٹی سے وفادار ہیں اور ایسے لوگ قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں پھر خود کو تسلی دی مگر خیر شاید صوفیہ رحمان کو اس کے خلاف کچھ نہ ملے خود کو تسلی دی اور باہر نکل گیا رملی گوما گوسا پیچھے آیا اسے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اشر پچھتا رہا ہے اب وہ تالیہ کو کھونا نہیں چاہتا انہوں نے جلد بازی میں غلطی کر دی شاید صبح ڈائننگ روم کی کھڑکیوں پہ نکھری نکھری سے دستک دے رہی تھی جالی دار پردے ہٹے تھے اور روشنی نے سارے ہال کو منور کر رکھا تھا ناشتے کی میز کی سربراہی کرسی پہ فاتح بیٹھا تو اس پہ مکھن لگا رہا تھا سفید کلف لگی شرٹ اور ٹائی میں ملبوس وہ آفس کے لیے تیار تھا ذرا کی ذرا نظر اٹھا کے کھڑکی سے باہر دیکھا اس کی کار کے ساتھ صرف گارڈز اور ڈرائیور کھڑے تھے آج تالیاں نہیں آئی تھی البتہ ڈرائیور کمر جس کو اس نے اپنی ترقی کے بعد فاتح کا آدھا باڈی مین بھی بنا دیا تھا وہاں موجود تھا ڈیڈ بائیں ہاتھ بیٹھے سکندر نے سر اٹھا کے اچانک سے کہا تو مقابل بیٹھی اسرا بھی رک کے دیکھنے لگی جو نے بھی سر اٹھایا اور بھائی کو دیکھا وہ کم کم بولتا تھا اور آج صبح ہی صبح شروع ہو گیا ادیب سوت کا بیٹا فاران سوت میری کلاس میں پڑھتا ہے میں جانتا ہوں بیٹا وہ مکھن کو چوری سے دوست پہ پھیلا رہا تھا وہ بہت اپسیٹ ہے ان خبروں سے میں کیا کروں جب دوست اپسیٹ ہو تو اس کو نصیحت نہیں کرتے نہ حقیقت پسندانہ تجزیہ دیتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں بس خاموشی سے اس کو سن لیتے ہیں تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے کسی کا دل ہلکا کرنا ایک آرٹ ہے اور تمہیں وہ سیکھنا چاہیے سکندر سکندر نے نہ سمجھی سے بس سر ہلا دیا ناشتہ ختم ہوا تو دونوں بچے اٹھ گئے تھوڑی دیر بعد اسرا بھی اٹھنے لگی تو وہ جگ سے تربوز کا شربت گلاس میں انڈیلتے ہوئے بولا ہمارے درمیان میں کیا آ گیا ہے اسرا لہجے میں اداسی تھی وہ اٹھتے اٹھتے بیٹھ گئی اور حیرت سے اسے دیکھا ڈھیلے جوڑے میں بال بندھے وہ کندھوں کے گرد شال لپیٹے سادہ اور حیران سی لگ رہی تھی کیا مطلب فاتح نے اداس مسکراہٹ سے اسے دیکھا اور گھون بھرا ہمارے درمیان اتنے فاصلے کیوں آ گئے ہیں ہم ایک کمرے میں نہیں رہتے ایک میزتے ہوں تو بات کرنا بھول جاتے ہیں ویل تمہیں لیٹ کام کرنا ہوتا تھا اس لیے میں دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گئی تھی اور پھر آنکھیں سکوڑی کچھ ہوا ہے کیا کیا میں برا شوہر ہوں اس کی آواز میں تکلیف تھی اسرا دمبا خود رہ گئی پھر اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا نہیں فاتح میں تل ہو جاتی ہوں لڑ پڑتی ہوں مگر سب ایسے ہی لڑتے ہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم برے ہو میں تمہیں بالکل وقت نہیں دے پاتا وہ داس سا لگتا تھا جیسے اندر سے ڈسٹرب ہو ہم ایک زمانے میں لمبی واک پہ جایا کرتے تھے یاد ہے ہم کتنے عرصے سے ساتھ نہیں چلے وہ ہلکا سا مسکرائی اور تھوڑی تلے ہتیلی رکھی اسے دلچسپی سے دیکھنے لگی تمہارے فینس جو پہنچ جاتے ہیں ہر جگہ کیا کریں فاتح ہنس دیا ہمیں اپنے لیے وقت نکالنا چاہیے ہمارا رشتہ زنگ آلود ہو رہا ہے میرے پاس وقت ہی وقت ہے تم نکالو تو بات بنے نا اوکے اس نے شکست تسلیم کرتے ہوئے سر ہلایا سارے قصور میرے اس لیے مداوع بھی مجھے کرنا ہوگا آج لنچ بریک میں ہم لمبی واک پہ چلتے ہیں میں تمہیں جگہ ٹیکسٹ کر دوں گا اور آج ہم سیاست یا کام کی بات بالکل نہیں کریں گے اسرا مسکرا دی اتنے عرصے بعد تم پرانے فاتح لگے ہو یہ خیال کیسے آیا اس نے مجھے احساس دلایا کہ میں ایک برا شوہر ہوں ہوئے بولا تو اسرا کی مسکراہٹ غائب ہوئی کیا مطلب مطلب اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے ملیشیا کو بہتر بنانے سے پہلے اپنے گھر کو بہتر بنانا ہوگا شاید وہ درست کہتی ہے کہ میں برا شوہر ہوں اور تم اچھی بیوی ہو اسرا ہلکا سا مسکرائی چلو کسی نے تمہیں احساس دلایا اور ثابت ہوا کہ تالیہ کے بارے میں میرا پہلا اندازہ درست تھا وہ اچھی لڑکی ہے اور ہمارے لیے مثبت تبدیلی لائے گی بولتی بہت ہے مگر وہ ہلکا سا ہنس دیا تو اسرا نے بھی ہنس کے سر جھٹکا میں لمبی واک کا انتظار کروں گی وہ موبائل اور کوٹ اٹھائے جا رہا تھا جب اسرا نے پیچھے سے پکار کے یاد دہانی کروائی اب وہ بہتر محسوس کر رہا تھا تالیہ نے اس کو دوپہر تک اپنی شکل نہیں دکھائی وہ چند میٹنگز میں مصروف رہا البتہ لاشعوری طور پہ اس کا منتظر تھا پھر دوپہر میں جب وہ آفس میں دو تین فائل سامنے کھولے بیٹھا تھا دروازے پہ وہ مخصوص دستک ہوئی جو وہ انگوٹھی کے سرخ نگینے سے کرتی تھی فاتح زیر لب مسکرا دیا دھیرے سے دروازہ کھلا وہ سر جھکائے کام کرتا رہا قدموں کی چاپ قریب آئی اور پھر خفا خفا سی آواز آپ کی آج کی میٹنگس کا اسکیڈول تیار کر دیا ہے سر آپ اس کو اپروو کر دیں تو میں سٹ ڈاؤن فائل پڑھتے ہوئے انگلی سے کرسی کی طرف اشارہ کیا تو اس کی بولتی بند ہوئی پھر کرسی کھینچنے کی آواز آئی چند لمحے خاموشی کی نظر ہوئی پھر فاتح نے فائل بند کی اور چہرہ اٹھایا وہ سیاہ کوٹ اور اسکرٹ میں ملبوس تھی بیچ کی مانگ نکال کے سنہری بالوں کا جوڑا بنائے اس کی سیاہ آنکھیں ناراض لگتی تھی سر آپ ان انٹرویوز کی لسٹ کو دیکھ کے بتا دیں کہ جو تم نے کل کہا کوئی اور کہتا تو میں اسے نوکری سے فارغ کر چکا ہوتا پیچھے کو ٹیک لگاتے وہ سنجیدگی سے شروع ہوا تو تالیا کی پیشانی پہ سلوٹیں پڑی سچ بولنا جرم ہے کیا سچ اور کسی کی زندگی میں انٹرفیئر کرنے میں فرق ہوتا ہے آپ کسی نہیں ہیں میں آپ کی کیمپین مینیجر ہوں اور آپ اس لحاظ سے میرے کلائنٹ ہیں ہمارے کانٹریکٹ کے کلاس بی فائیو کے تحت میں آپ کو زندگی کے ہر اس پہلو پہ مشورہ دینے کی ضرورت رکھتی ہوں جو آپ کے الیکشن کے لیے فائدہ مند ہو میں نے یہ کانٹریکٹ بغیر پڑھے سائن کیا تھا سادگی سے شان اچکائے کانٹریکٹ کے بجائے آپ کو کیمپین رولز پڑھنے چاہیے سر آپ جانتے ہیں عوام کو کیا پسند ہوتا ہے وہ خفگی سے کہتی آگے کو جھکی اور تیز تیز بولنے لگی ایک فیملی مین لیڈر جس کی ہنستی مسکراتی بیوی دو بچے اور ایک پالتو جانور اس کے ساتھ خوش باش نظر آتا ہو ایک پرفیکٹ امریکن فیملی کا تصور الیکشن میں سب سے زیادہ بکتا ہے اور میں اپنی فیملی کو خوش نہیں رکھتا آپ فیملی کو خوش رکھنے کی اداکاری نہیں کر سکتے اس لیے انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں میں آپ کے کپل انٹرویوز سے ڈر رہی ہوں کیونکہ آپ کے درمیان موجود دور سے ہی نظر آ جاتی ہے اگر آپ کو الیکشن جیتنا ہے سر تو آپ کو اپنی بیوی سے اپنا معاملہ درست کرنا ہوگا اور یہ بھی تمہیں خواب میں نظر آیا ہے کہ اس کی وجہ آریانہ کے بارے میں نہ بتانا ہے بہت اطمینان سے پوچھا جیسے راز کھل جانے سے اسے کوئی فرق نہ پڑا ہو وہ چپ ہوئی پھر گردن کڑا کے بولی جی نہیں میں نے ایک انویسٹیگیٹر ہائر کیا تھا فاتح نے تعجب سے ابروچ کھائے انویسٹیگیٹر کون تالیہ مراد کھلے دل سے مسکرائی اس کا نام حالم ہے کہتے ہیں وہ کیل کا سب سے بڑا اسکیم اور فراڈ انویسٹیگیٹر ہے حالم تم نے حالم کو ہائر کیا وہ بظاہر سنبھلا ہوا بیٹھا رہا مگر چونک جانا واضح تھا اور اس نے تمہیں میرے بارے میں اتنی ذاتی باتیں بھی بتا دی کیونکہ میں نے اسے پیسے دیے تھے سر انویسٹیگیٹر کو تو کوئی بھی ہائر کر سکتا ہے واؤ اس نے تعجب اور خفگی سے ناک سے مکھی اڑائی میں نے بھی ایک دفعہ اس کو ہائر کیا تھا اوہ اور آپ کو لگا وہ آپ کا لحاظ کرے گا نہیں سر اسے ہائر کرنا اسے خریدنے کے مترادف نہیں ہے کل کو صوفیہ رحمان نے اسے ہائر کیا تو اچھا اچھا ٹھیک ہے ہاتھ اٹھا کے اسے چپ کرایا آیا چند منٹ خاموشی کی نظر ہو گئے وہ چپ بیٹھا ہاتھ میں قلم گھماتا رہا اور وہ خاموشی سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھے گئی یہ سچ ہے کہ میری بیٹی اس روز وہ رک گیا اور سر جھٹکا جیسے اس ذکر سے ابھی تک تکلیف ہوتی ہو اس روز سر یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے اور آپ میرے آگے جواب دے نہیں ہے وہ رکھائی سے کہتی اٹھ کھڑی ہو آپ صرف اسرا کو جواب دے ہیں فاتح نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا اور تمہیں لگتا ہے وہ یہ سن کے مجھے معاف کر دے گی شاید ہمارے درمیان چیزیں مزید خراب ہو جائیں سچ آزاد کرتا ہے اور وہ آپ کو معاف کریں یا نہیں آپ اس جھوٹ کی غلامی سے آزاد ضرور ہو جائیں گے اور جب جھوٹ نکل جاتا ہے تو برکت خود بخود واپس آ جاتی ہے وہ کہہ کے جانے لگی تو وہ اس سے پکار اٹھا تاشا وہ رکی اور دھیرے سے پلٹی جی سر اگر مجھے ایک لمبی اور اچھی واک پہ جانا ہو جہاں کوئی مغل نہ ہو تو تتلیوں والے پارک میں جائیں سر وہاں آپ کو پرائیویسی مل جائے گی اور میں انتظامیہ سے کہہ دوں گی کہ وہ آپ کے اور اسرا کے قریب عام شہریوں کو نہیں آنے دیں گی سیکیورٹی بھی دور رہے گی تاکہ آپ ڈسٹرب نہ ہوں میں انتظام کرتی ہوں وہ ساری بات سمجھ کے ذمہ داری سے کہتی دروازے کی طرف بڑھ گئی فاتح مدھم سا مسکرا دیا باہر آ کے تالیا نے گہرے گہرے سانس لے کر سینے پہ ہاتھ رکھ کے خود کو نارمل کرنا چاہا ابھی کرسی پہ بیٹھی تھی کہ میز کے کنارے پہ شہزادی تاشا بیٹھی سر پہ تاج سجائے اپنی کامدار میکسی پھول کی طرح پھیلائے وہ سنہرے گھنگریالے بالوں والی شہزادی غصے سے اسے گھو رہی تھی تم اس کی اور اسرا کی ڈیٹ ارینج کروا رہی ہو اف تالیہ وہ تمہارا ہے تم اسے کیسے اسرا کو دے سکتی ہو سیاہ کوٹ والی سادہ سی ستالیہ نے اداسی سے اسے دیکھا وہ میرا کبھی نہیں تھا مگر اچھا تھا نا وہ اسرا سے دور رہتا تم ان دونوں کے درمیان فاصلے بڑھا سکتی تھی پھر اتنی اچھی بننے کی کیا ضرورت ہے اندر کی شہزادی زچ ہو رہی تھی میں نے ساری عمر دھوکے سے چیزیں لی ہیں تاشا مگر اب میں بہت محنت سے اس زندگی کو پیچھے چھوڑ آئی ہوں میں کسی عورت سے اس کا شوہر بے ایمانی سے نہیں چھینوں گی اب تم خاموش ہو جاؤ سر جھٹکا اور اپنے اندر سے بغاوت کرتی شہزادی کو خاموش کرا دیا پھر فون اٹھا کے سیکیورٹی کو کال ملانے لگی بد وقت خود کو حسد کی طرف جانے سے اس نے روک رکھا تھا وہ حسد جو ابل ابل کے اس کو اندر سے جلا رہا تھا تتلیوں کا چمن کیل کا ایک خوبصورت پارک تھا جو عام پارک سے اس طرح مختلف تھا کہ اس میں تنگ رستے بنے تھے جن کو دونوں اعتراف سے درختوں اور سبز بیلوں نے ڈھانک رکھا اندر کتار میں بہت سے گرین ہاؤسز تھے جن کے اوپر کینوپی کی طرح شیٹ سے چھتیں بنائی گئی تھی وہاں ہر جگہ تتلیاں اڑ رہی تھیں دو سو سے زائد رنگوں اور نسلوں کی چھوٹی بڑی تتلیاں گویا وہ کوئی تتلیوں کی جنت ہو وہ دونوں روش پہ چلتے آگے نکل آئے تھے روش تنگ تھی اور دونوں اعتراف میں ریلنگ بنا کے اس پہ سبز بیلوں کی چادر چڑھائی گئی تھی ان کے پتوں پہ جا بجا تتلیاں بیٹھی تھی اسرا کا موڈ وہاں آتے ہی خوشگوار ہو چلا تھا وہ باجو رنگ پہنے سر پہ سیاس لیے مسکراتی ہوئی پتوں سے ہاتھ سر سر آتے ہوئے گزر رہی تھی ہم کتنے عرصے بعد کھلی فضا میں یوں ساتھ نکلے ہیں وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے ٹائی ڈھیلی کیے سات قدم اٹھا رہا تھا کوٹ کار میں رکھایا تھا اور سفید شرٹ کے آستین پیچھے کو موڑ لیے تھے ہاں ہر مسئلے اور ذمہ داری سے آزاد اوہ یہ کتنی خوبصورت ہے وہ دونوں لکڑی کے پل کے دھانے پہ تھے جب اسرا رکی اور ایک پتے سے انگلی کے پوروں پہ تتلی اٹھائی سبز اور سیاہ تتلی فوراً سے اس کی ہتیلی پہ آ بیٹھی اسرا مسکرا دی وہ وہیں کھڑا اسے دیکھے گیا لکڑی کا پل تنگ تھا اور دونوں طرف سے سبز بیلوں سے ڈھکا تھا جو اوپر جا کے مل جاتی تھی نیچے جھرنا بہ رہا تھا جس میں تیرتی رنگ برنگی مچھلیاں یہاں سے نظر آ رہی تھی پل کے کنارے وہ دونوں کھڑے تھے وہ تتلی کو ہتیلی پہ اٹھائے کھڑی تھی اور وہ اسے اداسی سے دیکھ رہا تھا کوئی طریقہ کام نہیں کرے گا سوائے سچ کے اسرا نے چونک کے سر اٹھایا پھر اس کی آنکھوں کو دیکھ کے وہ ٹھٹکی کیا اس واک کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ ہی سات وقت گزارنے کا اگر میں نے سچ نہ بولا تو ہم کبھی اپنے درمیان کی یہ بے برکتی ختم نہیں کر سکیں گے کون سا سچ اسرا وہ بولا تو آواز تھکی ہاری اور زخمی تھی ہمارے درمیان ایک جھوٹ آ گیا تھا جو ہماری زندگی کی ساری برکت لے گیا جو اب میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں وہ وہ سچ ہر شے کو اصلی حالت پہ نہیں لا سکے گا میں جانتا ہوں مگر اب یہ راز بھاری ہو گیا ہے وہ رک رک کے کہہ رہا تھا آنکھیں اسرا کی آنکھوں پہ جمی تھی وہ پلک تک نہیں جھپک پا رہی تھی جھرنے کا پانی اور تتلیوں کے پڑاتے پروں کی آوازیں سب خاموش ہو گئی تھی فاتح کیا ہوا ہے اس کا دل بری طرح دھڑکا تھا تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو آریانہ بس ایک لفظ تھا اور اسرا نے تیزی سے مٹھی بند کی تتلی اندر قید ہو گئی کیا ہوا آریانہ کو اس نے بے قراری سے اس کے چہرے پہ جواب تلاشنا چاہا وہ مل گئی کیا فاتح نے نفی میں سر ہلایا اسرا کے کندھے ڈھیلے پڑے پھر اس کا کیس آگے بڑھا ہے پولیس کو کوئی سراغ ملا ہے بتاؤ نا اس کا سانس رک رہا تھا آریانہ مل گئی تھی مجھے اسی رات جب وہ کھوئی تھی اسرا کی آنکھیں بے یقینی سے کھل گئی فاتح تم ان دنوں بیمار تھی کمزور تھی اور وہ جس حالت میں ملی تھی میں اس کا تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا میں اسے گھر نہیں لا سکتا تھا فاتح اس نے بند مٹھی سینے پہ رکھ دی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں آریانہ مر گئی تھی اسرا میں نے اسے دفنا دیا تھا اس دن مجھے لگا وہ صرف میری بیٹی ہے اور صرف میرا اس پہ حق ہے تمہیں صرف تکلیف ہوگی اس لیے میں نے یہ بات چھپا لی آئی ایم سوری اسرا مجھے تمہیں بتانا چاہیے تھا وہ تکلیف سے کہہ رہا تھا مگر اس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی مگر آریانہ تو صرف کھوئی تھی اس کو کسی اور کو مل جانا تھا وہ کسی اچھے گھر میں پرورش پا رہی ہوگی اتنے سال میں نے میں نے یہی دعا مانگی کہ وہ وہ کسی کو نہیں ملی تھی اسرا اس نے بے چارگی سے کہتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لینا چاہا مگر اسرا کرنٹ کھا کے پیچھے ہٹی وہ وہ تو اپنی نینی کے ساتھ آریانہ اس کی نینی اس کے ساتھ موجود آدمی وہ سب پہاڑ سے گر گئے تھے وہ تینوں مر گئے تھے اسرا کوئی بھی نہیں بچا مگر اسرا نے سختی سے نفی میں سر ہلایا یہ نہیں ہو سکتا آریانہ کسی کو مل گئی تھی اسرا اس نے قریب آنا چاہا مگر اسرا مزید پیچھے ہٹتی گئی تم تم آفس جاؤ مجھے اکیلا چھوڑ دو مجھے گھر جانا ہے وہ نفی میں سر ہلاتی مڑی تو وہ پریشانی سے بولا اسرا رکو پلیز فاتح مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا مجھے جانے دو پلیز وہ تیز تیز کہتی پل پہ آگے بڑھ گئی اس کی آنکھیں پانیوں سے لدی تھیں اور سختی سے بھنچی مٹھی پہلوں میں گری تھی وہ افسوس سے اسے جاتے دیکھ رہا تھا پل عبور کرتے ہوئے اسرا نے مٹھی کھول دی تو کچلی ہوئی سیاہ سب تتلی نیچے لڑک گئی اس کا رنگ اسرا کی ہتھیلی پہ رہ گیا تھا وہ جدید ملاقہ کی ایک فوڈ اسٹریٹ تھی درمیان میں سرمئی سڑک اور دونوں طرف دکانوں کی قطاریں جن کے آگے چھاتے تانے سٹالز پہ اشیاء بک رہی تھیں لوگوں کا ایک ہجوم خریداری کرتا نظر آ رہا تھا ایسے میں ایک فریم کی دکان کے اندر فہمی بن سلام کھڑا تھا دکاندار اسے چند فریم دکھا رہا وہ ہاتھ میں پکڑی تصویر کو ہر فریم پہ لگا لگا کے دیکھتا پھر نفی میں سر ہلاتا تصویر پرانے پرنٹ کی تھی ماں باپ اور بچہ اور وہ غالباً اسے فریم کروانا چاہتا تھا فہمی بھائی آواز پہ وہ پلٹا تو دیکھا سامنے ایک نوجوان کھڑا ہے چھوٹے کٹے بالوں اور گندمی رنگت مگر چمکدار آنکھوں والا مسکراتا ہوا نوجوان فہمی نے استحفامیہ نظروں سے ابرو کائے تو ایڈم جلدی سے بولا یہ پچھلی اسٹریٹ میں آپ کے والد کا گھر ہے نا وہ مجھے اکثر کارپینٹری کے لیے بلاتے ہیں میں کارپینٹر ہوں مراد راجا نام ہے میرا اچھا اچھا کیا حال ہے مراد سہمی نے رسمی شائستگی سے پوچھا تو ایڈم مصنوعی جوش سے کہنے لگا اس دن آپ کی والدہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ آپ بہت اچھی جاب کرتے ہیں اصل میں ہانگ کانگ میں میرا بھائی رہتا ہے اس کو مدد چاہیے فہمی نے دکاندار سے معذرت کی اور جیب میں تصویر واپس ڈالتا ایڈم کے ساتھ باہر نکل آیا ہانگ کانگ میں کہاں رہتا ہے وہ اب وہ ادھر ادھر گردن گھماتا کوئی اور دکان ڈھونڈ رہا تھا سینٹرل میں اچھا کیا مدد چاہیے تھی اس کو وہ دونوں دکانوں کے باہر کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے اس کے پاس اصل میں کافی آواز مدن کی پیسہ آ گیا ہے کچھ عرصے سے امپورٹ ایکسپورٹ سے فہمی نے سوچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوں کارا بھرا پھر تو وہ اس کو آف شور رکھوانا چاہتا تھا اگر میں آپ کا اس سے رابطہ کروا دوں تو آپ اس کی مدد کر دیں گے ہاں کیوں نہیں وہ میری فرم آئے اور مجھ سے مل لے مجھے اپنا نمبر دے دیں اور یہ بھی بتائیں کہ اسے مزید کیا کرنا ہوگا ایڈم نے ڈائری اور قلم نکالا اور درمیانی صفحہ موڑ کے نمبر لکھنے لگا فہمی اب کھڑے کھڑے سے چند ضروری باتیں سمجھانے لگا آخر میں اس نے کہا اور یوں اس کا اکاؤنٹ کھل جائے گا اور مگر ایڈم نے اسے ٹوک دیا نہیں مگر ابھی آپ نے کہا کہ ٹیکس کا قانون اس طریقے سے لاگو نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے ہم قانون کو بائی پاس کر رہے ہیں وہ قلم ہاتھ میں لیے پوچھ رہا تھا سہمی نے رک کے اسے دیکھا آنکھیں سوچنے والی انداز میں چھوٹی کی تم کارپینٹر نہیں ہو نفی میں سر ہلایا پھر کیا ہو انویسٹیگیٹر پھر نظریں اس کی قلم پکڑے ہاتھ تک گئیں تو اس نے سمجھنے والے انداز میں گہری سانس بھری تمہاری درمیانی انگلی ناخن کے نیچے سے سوجی ہوئی ہے یہ لکھاریوں کی نشانی ہوتی ہے لیٹ می گیس تم رپورٹر ہو بیزاری سے سر جھٹکا اور آگے بڑھ گیا ایڈم بے اختیار پیچھے لپکا ایک منٹ میری بات تو سنے میرا پیچھا مت کرو اس نے بے پرواہی سے کہا اور قدم بڑھاتا گیا ساتھ ہی وہ دکانوں کے نام دیکھ رہا تھا اسے فریمز کی کی دکان تلاش تھی اچھا ٹھیک ہے میں رپورٹر ہوں مگر دیکھیں مجھے صرف تھوڑی سی معلومات درکار ہے میں لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آف شور کمپنی کیا ہوتی ہے پلیز آپ میرے سوالوں کا جواب دے دیں ناٹ انٹرسٹیڈ وہ ایک دکان کی طرف بڑھ گیا ایڈم بے تابی سے پیچھے آیا کیا آپ اپنے ملک کے لوگوں پہ یہ احسان اگر تم نے مجھے ہراسٹ کرنے یا فالو کرنے کی دوبارہ کوشش کی تو میں پولیس کو بلا لوں گا بلاؤں فہمی نے پلٹ کی سنجیدگی سے کہا تو ایڈم رک گیا پھر فہمی اسی بے نیاز انداز میں دکان کے اندر چلا گیا اور وہ وہاں ہاتھ ملتا رہ گیا تھوڑی دیر بعد وہ ایک دکان کے سامنے بنی چھتری تلے کرسی پہ موجود داتن کی طرف بڑھ رہا تھا جو دور سے اس کا لٹکا چہرہ دیکھ کے مسکرائی تھی ہماری شرط لگی تھی کہ تمہاری کہانی فلاپ ہو جائے گی میں نے کہا تھا دو منٹ میں تم نے کہا تھا پانچ منٹ میں تو کتنی دیر میں تمہیں پکڑا اس نے ڈیڑھ منٹ میں وہ جل کے کہتا منہ بناتا کرسی کھینچ کے بیٹھا اور کوہنیا میز پہ رکھ دی سخت خفا لگ رہا تھا گڈ اب دوپہر کا کھانا تم کھلاؤ گے شیور ویٹر کو اشارہ کیا اور جب وہ قریب آیا تو خفا خفا سے بولا آج شیف اسپیشل میں جو بھی ہے وہ لے آئے اب آپ پوچھیں گے کتنے بندوں کے لیے تو اپنی طرف اشارہ کیا ایک پھر داتن کی طرف اشارہ کیا اور ساڑھے تین افراد کا کھانا لے آئیے ویٹر نے مسکراہٹ دبا لی اور اندر چلا گیا داتن البتہ ٹیک لگائے ریلیکس ہی بیٹھی مسکراتی رہی تمہیں پتا ہے باڈی شیمنگ جرم ہے اور آپ کو معلوم ہے کل سے سارے بلز میں پے کر رہا ہوں کیونکہ آپ ساری شرطیں جیت جاتی ہیں اور میری آخری شرط یہ تھی کہ اگر تم اس سے کچھ نہ اگلوا سکے تو ہم اس کو میرے طریقے سے کون کریں گے ایڈم نے ناراض ناراض نظروں سے اسے دیکھا اور اگر میں پھر بھی کامیاب نہ ہوا تو گوگل سے معلومات لے کر لکھ لینا وہ تو ہر کوئی لکھ لیتا ہے پھر تو ہر کوئی رپورٹر بن جائے میری فیچر سٹوری میں کچھ تو انوکھا ہونا چاہیے لیکن پھر کسی خیال سے اس کا چہرہ بجھ گیا کیا سوچ رہے ہو داتے نے غور سے اس کے جھکے سر کو دیکھا میں ملاقہ میں مراد راجا کے خزانے کو ایکسپوز نہیں کر سکا تھا اگر میں اب بھی ناکام ہو گیا تو داتن چند لمحے کچھ نہ بولی وہ لڑکا کافی دل برداشتہ لگ رہا تھا بتائیے لیانا صابری میں ایسا کیا کروں کہ اب کی بار میں کامیاب ہو جاؤں تم وہ غلطی مت دہرانا جو تم نے پچھلی بار کی تھی کیا ایڈم چونکا مجھے کیا معلوم خود غور کرو کوئی تو غلطی ہوگی کوئی کمزوری کوئی جھول تو ہوگا نا جس نے تمہیں کمزور کر دیا ہوگا وہ بظاہر بے نیازی سے کہہ کے شانے اچکاتی گردن موڑ گئی ایڈم اجنبے میں گر گیا اس نے کیا غلط کیا تھا بھلا بی این کے دفتر میں فاتح رامزل کے سامنے بنے اسٹاف کیبن تقریباً خالی نظر آ رہے تھے کیونکہ تمام افراد ایک وسطی کیبن کے گرد اکٹھے تھے درمیان میں تالیاں کھڑی تھی اور مصروف سی نظر آتی تیز تیز بول رہی تھی یہ طے ہے کہ ایمان موسا بار بار حملہ کرے گی تو فریدہ تم اس کی منیر الکلام کو کی گئی ای میل ٹویٹر پہ ڈالو گی اور حاتم میں نے تمہیں اس کے خاندان کے ناراض افراد اور تمام ناراض دوستوں کو ڈھونڈنے کو کہا تھا جی میم میں نے دو کے ویڈیو انٹرویوز کر لیے ہیں اور ہم ان کو شام میں ٹویٹر پہ ڈال دیں گے جن میں وہ بتائیں گے کہ وہ کتنی دوکلی لڑکی ہے گڈ اس نے ستائش سے کہا تو فریدہ تیزی سے بولی میم ای میلس تو میں ڈال دوں گی مگر لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ای میل فیک ہے ہے نا فریدہ سیاست میں الزام اگلے کا جواب سننے کے لیے نہیں لگایا جاتا اس کو وضاحتیں دینے میں مصروف کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے ہم نے عوام کے ذہن میں صرف شک کا بیج بونا ہوتا ہے آگے اپنی رائے وہ خود قائم کریں گے وہ ہدایات دے رہی تھی جب کنکیوں سے لفٹ سے نکلتا فاتح دکھائی دیا دو گارڈ اکب میں تھے اور وہ ان کے آگے چلتا اپنے آفس کی طرف جا رہا تھا وہ غالباً تتلیوں والے پارک سے واپس آ رہا تھا اور اس کا چہرہ اتنا خاموش لگ رہا تھا کہ اس کے دل کو کچھ ہوا میں باس سے ایک سائن کروا لوں you guys get to work اس نے خالی فائل اٹھائی اور محفل برخاست کر دی فاتح آفس کے اندر جا چکا تھا وہ بے تابی سے پیچھے آئی سر دروازے سے اندر قدم رکھا تو وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ اپنی کرسی سنبھال رہا تھا مجھے کافی چاہیے تاشا وہ مصروف سے انداز میں اپنے کاغذات الٹ پلٹ کر رہا تھا چہرے پہ کوئی خوشی کوئی جوش کچھ نہ تھا اسرا کے ساتھ ملاقات ناخوشگوار رہی تھی وہ سمجھ گئی مگر وان فاتح نے ایک دم اپنے گرد دیواریں اتنی بلند کر دی کہ وہ کچھ کہہ نہ سکی اوکے سر الٹے قدموں پیچھے مڑی اور دروازہ بند کر دیا میرا مشورہ غلط نکلا کہیں میں نے اسے نقصان تو نہیں پہنچا دیا دل میں ایک دم دکھ سا بھر گیا وہ ظالم شہزادی اب آس پاس کہیں بھی نہ تھی جو کہتی تھی کہ فاتح کو اسرا سے چھین لو یہ طے تھا کہ اگر اس کا گھر ٹوٹا تو وہ خود بھی خوش نہیں رہے گی سن باؤ کے آنگن میں اتری شام ڈھل گئی اور اندھیرا سارے میں پھیل گیا تو پورے چاند کی روشنی میں کا مجسمہ چمکتا دکھائی دینے لگا البتہ کونے کا درخت اور کنواں تاریکی میں ڈوبے ویران لگ رہے تھے ایسے میں برامدے کی میز پہ ایڈم لیپ ٹاپ اسکرین روشن کیے بیٹھا تھا وہ اس پہ کلائڈ اینڈ لی کے بارے میں مختلف معلومات پڑھ رہا تھا اور مقابل بیٹھی داتن اس کو پڑھ رہی تھی تم نے کبھی تالیہ کو بتایا کہ آپ کے کھانے کا بل میں ادا کر رہا ہوں نہیں وہ سمجھ گیا تھا اس لیے رکھائی سے بولا داتن نے اس بات پہ ناک سکوڑی وہ گھنگریالے سیاہ بال کھولے ڈھیلے ڈھالے سے بھورے جبے میں ملبوس اپنے چھوٹے مگر موٹے ہاتھوں پہ چہرہ گرائے اسے گھو رہی تھی اس کی تعریف میں پوری کتاب لکھ ماری مگر دو فکروں میں دل کی بات نہیں بتا سکے کتاب بھی کیا معلوم کسی کو پیسے دے کے لکھوائی ہو آخر کتابیں جو نہیں پڑھتا میں وہ نظریں جھکائے ٹائپ کر رہا تھا برآمدے میں اندھیرا تھا اور اسکرین کی نیلی روشنی ایڈم کے چہرے کو دمکا رہی تھی تمہیں لگتا ہے تمہارا چانس نہیں ہے وان فاتح کے سامنے تمہیں اپنا آپ کچھ نہیں لگتا پتا نہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں وہ بیزاری سے کہنے لگا تو ایک دم داتن اس کے سر پہ آ کھڑی ہوئی اور دھپ سے لیپ ٹاپ اسکرین گرائی ایڈم نے تل ملا کے اسے دیکھا میں کام کر رہا تھا تمہاری ماں تمہارا ٹوٹا دل دیکھ کے پریشان نہیں ہوتی اس مسئلے کو حل نہیں کرو گے تو کیا کرو گے وہ اس کے قریب کرسی کھینچ کے بیٹھی اور لیپ ٹاپ پر دھکیل دیا پھر سنجیدگی سے اسے دیکھا تو ایڈم نے سر جھکا دیا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جسے حل نہ کیا جا سکے تالیہ نے مجھے صبح جانتے ہو کیا میسج کیا ہے ایڈم نے سوالیاں آنکھیں اٹھائیں کیا وہ اسرا اور فاتح کے درمیان کی دیوار پگلانے کی کوشش کر رہی ہے حالانہ کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے خود غرض بن جائیں اور فاتح صاحب کو چھین کے حاصل کر لیں تم کیوں نہیں خود غرض بن جاتے وہ سنجیدگی سے بولی تو ایڈم نے نظریں سہن کی طرف موڑ لی اس کی آنکھیں کنویں پہ ٹھہر گئیں داتے نے دیکھا کنویں کی ساری ویرانی اس نوجوان کی آنکھوں میں بھر گئی میں چیتالیہ کی خوشی چاہتا ہوں اور ان کی خوشی وان فاتح کے ساتھ رہنے میں ہے اور اگر وہ اپنی خوشی سے وان فاتح کو سپرد کر دے تو وہ ایسا کیوں کریں گی کیونکہ ایک بات تم سب جانتے ہو کہ قدیم ملاقہ میں فاتح کو بہت کچھ ہوا تھا سوائے محبت کے وہ تالیہ کی محبت میں کبھی بھی گرفتار نہیں ہوا تھا اسے وہ پسند تھی ان دونوں میں دوستی ہو گئی اور ان دونوں نے ساتھ کام کیا لیکن وہ وقت کی تین سوال جاننے سے پہلے تک تالیا کو چھوڑ دینے پہ راضی تھا میں مانتا ہوں کہ انہیں سے سے محبت نہیں ہوئی تھی لیکن اب تو ہو سکتی ہے نا وہ ہنوز اداسی کنویں کو دیکھ رہا تھا انہیں اپنے رشتے کو ایک بھرپور چانس دینا چاہیے تم نے سنا نہیں میں کیا کہہ رہی ہوں وہ اسرا کو فاتح سے ملانا چاہ رہی ہے یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے مگر وہ دونوں ابھی تک ملے تو نہیں ہے نا چیتالیہ کی امید ابھی بھی زندہ ہے اور اگر وہ مل جائے تو تمہاری امید زندہ ہو سکتی ہے ایڈم نے نظریں پھیر کے اسی ویرانی سے داتن کو دیکھا آپ مجھے ایسی امید نہ دلائیں جو پوری نہ ہو تو میرا دل پھر سے ٹوٹ جائے میں نے بڑی مشکل سے خود کو سمجھایا کہ میں ان کے قابل نہیں ہوں وہ مجھ سے بہت بہتر ڈیزرو کرتی ہیں تم سے بہتر فاتح رام دل جیسا سلیبریٹی کیونکہ آخر میں ہے تو وہ ایک فین گرل نا اس کے انداز پہ ایڈم خفیف ہوا وہ مجھ سے بہت اوپر ہے اور اگر تم اسٹوری کو لکھ لو انگلی سے بند لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کیا مجھے نہیں معلوم اس میں کیا ہے جو لکھنا ہے لیکن اگر تم کوئی دنیا کو دہلا دینے والی کہانی لکھ ڈالو تو تم بھی راتوں رات سیلیبریٹی بن سکتے ہو ایڈم ہے اس نے حیرت سے داتن کو یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو داتن کو البتہ اپنی ہی بات میں لطف دے دیا تھا سوچو ایڈم وہ آنکھوں کو گول گول گھما کے مزہ لیتے ہوئے بولی تم ڈیزائنر ویئر پہنو گے انٹرویوز دو گے اپنی کتابوں کی رونمائی کی تکاری میں آٹوگراف سائن کرو گے فینس تمہارے گرد جھمگٹا لگائے ہوئے ہوں گے اور آپ مجھے اتنے بڑے بڑے خواب کیوں دکھانا چاہتے ہیں مشکوک نظروں سے اسے دیکھا کیونکہ تم وہ واحد انسان ہو جو تالیہ کا ماضی اور مجرمانہ زندگی جاننے کے بعد بھی اسے چے تالیہ کہہ کے عزت سے پکارتے ہو تمہیں اس سے محبت اس کو جاننے کے بعد ہوئی اس لیے میں نہیں چاہتی کہ وہ تمہیں کھوئے تم مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ اگر فاتح اسرا کی طرف چلا جائے تو تم تالیہ کو پانے کی کوشش کرو گے میں کوشش کروں گا گڈ بوائے تالیہ نے مجھے بتایا تھا کہ تم ملاقہ میں بھی کتنی جلدی اس کا دایاں ہاتھ کاٹنے والی دھمکی سے ڈر جاتے تھے نے آپ کو اتنی باریک بینی سے ساری کہانی سنائی ایڈم نے آنکھوں کی پتلیاں کے بغور اسے دیکھا دوست ہوں اس کی اس کا فرض تھا کہ سنائے تو پھر یقیناً انہوں نے میرا وہ فکرہ بھی سنایا ہوگا جس سے ان کو چڑتی ان کو کتابیں نہ پڑھنے کا تانا دینے والا فکرہ داتے نے کندھے اچکائے شاید اور آپ اتنے دن سے مجھ سے اس ایک فکرے کا بدلہ لے رہی تھی اب میں سمجھا وہ دان کچ کچا کے بولا آپ کو اچھی طرح میری کتابوں سے رومانس کے بارے میں علم تھا ہو سکتا ہے ووٹ کے میز سے برتن سمیٹنے لگی جیسے اس کی بات کی اہمیت ہی نہ ہو ایڈم نے خفگی سے سر جھٹکا اور لیپ ٹاپ قریب کھسکا کے کھول لیا پھر کلائڈن لی کی سامنے کھلی ویب سائٹ کو دیکھ کے چونکا ایک منٹ آپ کو کلائڈن لی کے بارے میں اتنی معلومات کیسے تھی کہیں آپ نے بھی اس فرم میں ایک اد آف شور کمپنی تو نہیں کھول رکھی داتے نے مسکرا کے پلکیں جھپکائی صرف ایک لاہور والا قوت وہ پڑھنے لگا پھر رک گیا کہ کہیں لیانا صابری غائب ہی نہ ہو جائے اور جھرجری سی لے کر دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا اندھیرے سہن میں کھڑا چاندنی میں نہایا مجسمہ دلچسپی سے اسے کام کرتے دیکھ رہا تھا وہ چاند کیل کے آسمان پہ بھی ویسا ہی سجا تھا حالم کے گھر کے سامنے والی سڑک اس وقت سنسان تھی مگر اندھیرے کو چاندنی نے کسی حد تک کم کر رکھا تھا ایسے میں تالیا بس اسٹاپ سے پیدل چلتی گھر واپس آ رہی تھی اسٹریٹ پولس کی روشنی اور چاندنی اس کو رستہ دکھانے کے لیے کافی تھی بس اسٹاپ سے گھر دو منٹ کی واک پہ تھا اور سارا دن فاتح کی کار میں اس کے ساتھ گھومنا پڑتا تھا تو وہ اپنی کار نہیں لے کر جاتی تھی کیسی ہو شہزادی تالیہ عقب میں کسی نے پکارا تو وہ فوراً سے ایڑیوں پہ گھومی نیم اندھیر خالی سڑک پہ اس کے سامنے ذوالکفری کھڑا تھا جیبوں میں ہاتھ ڈالے مسکراتے ہوئے چھوٹی چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا تالیہ نے گہری سانس خارج کی آپ یہاں کیسے ذرا سرد مہری سے بولی اس نے ذلکفلی کو اتنے راس خود سے چھپانے کے لیے ابھی تک معاف نہیں کیا تھا وان فاتح نے تمہارے لیے ایک چیز دی تھی اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ چونک اٹھی کیا کب پھر خیال آیا جب وہ آپ کے پاس آئے تھے اس رات آپ مجھے اب بتا رہے ہیں کیونکہ اب تم یہ لینے کے لیے تیار ہو ذوالکفری قریب آیا اور مٹھی میں پکڑی پرچی لہرائی یہ کوئی پیغام ہے جس کا مطلب صرف تم سمجھ سکتی ہو تالیہ نے ہاتھ بڑھایا تو ذوالکفری نے مٹھی بند کر کے ہاتھ کمر کے پیچھے کر لیا لیکن میں تمہیں یہ کیوں دوں اس کا ہاتھ سے زامے رہ گیا اس نے اچھندے سے اسے دیکھا کیونکہ یہ میرے لیے ہے تو آپ کو اسے مجھے دینا چاہیے یہ آپ کا اخلاقی فرض ہے لیکن میں تو اخلاقیات اور ایمانداری سے نابل چور ہوں وہ مسکرایا تالیا نے مشکوک انداز میں پتلیاں سکوڑی آپ کو بدلے میں کچھ چاہیے ہے نا ظاہر ہے میں چور ہوں اور مجھے اپنا مفاد ہر شے سے زیادہ عزیز ہے وہ اطمینان سے مسکرایا تو تالیہ نے گہری سانس لی دونوں حالم کے بنگلے کے گیٹ کے سامنے نیم اندھیرے میں کھڑے تھے اوکے کیا چاہیے آپ کو تمہاری وہ ہیئر پن جو تم قدیم ملاقہ سے لے کر آئی ہو وہ چونکی ہاتھ بالوں پہ رینگ گیا کان کے پیچھے جوڑے میں اس نے سنہری ہیئر پن لگا رکھی تھی جس کا منہ ہرن کے جیسا تھا وہ اس کو ہر روز پہنتی تھی یہ ہیئر پن اچھا تو اتنے ہفتے گزر جانے کے باوجود آپ نے پرچی اس لیے مجھے نہیں دی کیونکہ آپ میری یہ پن دیکھ چکے تھے میں آپ کے پاس آئی تب بھی نہیں بتایا اور مجھ سے سودا کرنے کا سوچا کیونکہ میرے باپا کی جادوئی چیزیں چرائی نہیں جا سکتی یہ تمہارے لیے بے معنی سی چیز ہے پتری تالیہ اور آپ کو اس کی ضرورت ہے تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے اس نے پھر سے پرچی دکھائی تالیا چند سانے کو تیکھی نظروں سے اسے دیکھے گئی پھر اس نے سر سے ہیر پن نوچ کے اتاری اور ذوالکفلی کی طرف اچھال دی اس نے بر وقت اسے فضا میں پکڑ لیا اور پھر ستائش سے اوپر اٹھا کے چاندنی میں دیکھا بہت مشہور کون تالیا نے رکھائی سے میری چیز کہتے ہیں تیری پھیلائی تو ذلکفلی نے پرچی اس پہ رکھ دی وہ اندر جانے لگی تو وہ بول اٹھا میرے پاس تمہارے لیے ایک اور انتخاب بھی ہے مجھے آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے وہ تلخی سے کہہ کے گیٹ کھولنے لگی تم چاہو تو میں اس کی یاداشتیں تلف کر سکتا ہوں لاک کھولتا اس کا ہاتھ تھم گیا وہ بے یقینی سے پلٹی تلف مطلب وہ بوتل جس میں اس کی یاداشتیں محفوظ ہیں اگر میں چاہوں تو وہ تلف ہو سکتی ہیں یوں فاتح رامزل کو کبھی بھی وہ وقت یاد نہیں آئے گا ایک لمحے کو تو وہ سن رہ گئی پھر چہرہ غصے سے سرخ ہوا اور ایسا میں کیوں چاہوں گی ہو سکتا ہے کبھی تمہیں لگے کہ وہ اس سب کو یاد کیے بغیر زیادہ اچھی زندگی گزار سکتا ہے تب شاید تم قربانی دینا چاہو تالیہ مراد کی آنکھیں بھیگنے لگی اور جبڑا غصے سے بھنج گیا میں ایسا کبھی نہیں چاہوں گی انہیں وہ سب یاد کرنا ہوگا میرے لیے انہیں ان لمحوں کو واپس لانا ہوگا اگر کبھی تم چاہو تو یہ انتخاب تمہارے لیے کھلا رہے گا اس نے سنہری پن جیب میں رکھی اور مڑ گیا تالیا نے جھنجھلاہٹ اور غصے سے پیر پٹک دیا وہ اندر آئی اور لاؤنج کی بتی جلائی پھر چٹ کھول کے دیکھی اس میں فاتح کی لکھائی میں کچھ ہندسے لکھے تھے اب ان کا کیا مطلب تھا وہ بے بسی سے اسے دیکھی گئی اسرا اپنے بیڈ روم کے کونے میں زمین پہ بیٹھی تھی دیوار سے کمر لگائے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے وہ اکڑوں بیٹھی بے آواز روئی جا رہی تھی آنسو تھوڑی سے نیچے ٹپک رہے تھے اور چہرہ ویران لگتا تھا یہ دم باہر دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی تو وہ دھیرے سے اٹھی مٹھی سے آنسو پونچے اور تیز تیز قدموں سے باہر آئی فاتح اپنے کمرے میں جا رہا تھا کوٹ بازو پہ ڈالے ٹائی ڈھیلی کیے وہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا آہٹ پہ پلٹا تو اسے دیکھ کے ٹھٹک گیا سامنے کھڑی اسرا سارے دن کی روئی لگتی تھی اس کی ناک اور آنکھیں گلابی پڑ رہی تھی اور ان آنکھوں میں اتنا دکھتا کہ فاتح کے کندھے ڈھلک گئے تو ہماری آریانہ اتنے برس پہلے مر گئی تھی فاتح اور تم مجھے آج بتا رہے ہو اسرا اسے اس پہ ترس آیا تھا تم نے ایسا کیسے کیا فاتح وہ دکھ سے بولی تو اس نے وضاحت دینی چاہی اسرا ایم سوری مجھے تمہیں بتانا چاہیے تھا مگر میں میں تمہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے تم نے کیسے یہ سب اکیلے برداشت کیا فاتح وہ دونوں مٹھیوں میں بال بھینچتے ہوئے بے بسی سے بولی تم نے مجھے شریک کیوں نہیں کیا تم تنہا اتنا بوجھ لیے پھرتے رہے اور اتنے سال میں میں تمہیں اتنی باتیں سناتی رہی اور تم تم کیوں کچھ نہیں بولے فاتح تم نے مجھے اتنا ظلم کیوں کرنے دیا اپنے ساتھ وہ رک گیا سارے الفاظ ختم ہو گئے یک ٹک اسے دیکھے گیا وہ بالکل ٹوٹی پھوٹی سی لگ رہی تھی اسے لگا تھا وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی لیکن وہ تو خود کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں لگ رہی تھی فاتح تم میری ہر بات برداشت کرتے رہے وہ قریب آئی اور گویا قیدت سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے میں تمہیں آریانہ کے کھو جانے کا ذمہ دار ٹھہراتی تھی میں تمہیں آریانہ کو نہ ڈھونڈنے کے لیے مجرم سمجھتی تھی تم نے ایک دفعہ بھی مجھے نہیں ٹوکا میری زبان نہیں روکی میں زہر اگلتی رہی اور تم اسے پیتے رہے مگر میرے جیسے تلخ نہیں ہوئے وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے اور اسرا اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اپنا ماتھا جھکائے بے بسی سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی آریانہ کھوئی تو مجھے لگا ہماری فیملی ٹوٹ گئی ہے وہ نہیں ملی تو مجھے لگا اس کا خیال رکھنے والا باپ بھی کھو گیا ہے اور جیسے تم آریانہ کی حفاظت نہیں کر سکے ایسی ہی میری سکندر اور جولیانہ کی بھی نہیں کر سکو گے اس عدم تحفظ نے مجھے اتنا زہریلا بنا دیا کہ میں اپنی ڈانس میں تمہیں پہلے جیسا بنانے کے لیے جھنجھوڑتی رہی یہ خوف کہ میں تم تینوں کو کھو دوں گی اس نے چھ سال تک مجھے اپنا قیدی بنائے رکھا اور آج تم نے مجھے حقیقت بتائی تو پہلے مجھے لگا میرا دل بند ہو جائے گا لیکن اب اس نے آنسوں سے بھیگا چہرہ اٹھایا اور فاتح کے ہاتھ چھوڑے لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں آزاد ہو گئی ہوں وہ خوف وہ بے یقینی کہ میری آریانہ زمانے کی ٹھوکروں پہ ہوگی وہ سب بلبلے کی طرح اڑ گئی ہے میں تو ایک بلبلے کی قید میں تھی میری آریانہ در بدر نہیں ہے فاتح اسے اللہ تعالیٰ نے سنبھال لیا تھا وہ بہتر جگہ پہ ہوگی تم جانتے ہو میں چھ سال بعد سکون میں آئی ہوں فاتح میری آریانہ بہتر جگہ پہ ہوگی آنسو پھر سے گرنے لگے تو فاتح نے دھیرے سے اسے خود سے لگا لیا آئی ایم سو سوری اسرا! تم نے کیسے اکیلے برداشت کیا آریانہ کا غم میری باتیں میں نے کتنا ظلم کیا وہ اس کے کندھے پہ سر رکھے روتے ہوئے کہہ رہی تھی اتنا دکھ دیا تمہیں اتنا پریشان کیا تمہارا جھوٹ ہمارے درمیان نہیں آیا تھا میری تنگ دلی آ گئی تھی آئی ایم سو سوری فاتح وہ اس سے معافی مانگ رہی تھی بار بار آنسو میں سسکیوں میں اور وہ دم بخود تھا اسے لگتا تھا اس سچ کی وجہ سے وہ اسے چھوڑ دے گی مگر یہ سچ ان دونوں کے درمیان ساری سرد دیواریں پگھلا رہا تھا ہم آریانہ کی قبر پہ جائیں گے فاتح کچھ دیر بعد وہ دونوں کچن میں میز پہ بیٹھے تھے اور وہ اسے چاول نکال کے دیتے ہوئے تہیا کر رہی تھی اس کی سرخ ناک اور گلابی آنکھوں والا چہرہ اب دھلا دھلایا تھا جیسے بارش کے بعد سب صاف ہو گیا ہو مجھے اپنی آریانہ کی آخری آرام گاہ دیکھنی ہے مجھے اس کا چہرہ بھی دیکھنا تھا وہ پھر سے غمزدہ ہوئی اسی لیے میں کسی کو نہیں بتا سکا تم اس کا چہرہ دیکھے بغیر بے چین رہتی اور میں اس کو دکھا نہیں سکتا تھا وہ چاول چھوڑ کے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے نرمی سے کہہ رہا تھا میں نے اس کی ناش دیکھتے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ کوئی اس کو نہیں دیکھے گا مجھے لگا تھا کبھی یہ خبر آئی کہ آریانہ اس روز مر گئی تھی تو میں مر جاؤں گی میں نے اس خیال سے ہر روز آنکھیں چرائیں مگر آج آج میرے غم کو قرار مل گیا ہے اف میں خوف سے آزاد ہو گئی ہوں اس نے کرسی کی پوش سے سر ٹکایا اور آنکھیں مونگ لی وہ نرمی سے مسکرا ہم ان پہاڑوں میں دوبارہ جائیں گے اور آریانہ کی قبر دیکھیں گے میں ہر سال جاتا ہوں وہاں میں نے ایک درخت اگایا تھا جو اب کا ہو چکا ہے کچن کی کھڑکی سے دیکھو تو وہ دونوں میز پہ ساتھ بیٹھے نیم روشن کچن میں رات کے اس پہر دھیمی آواز میں باتیں کرتے دکھائی دے رہے تھے اسرا کبھی رونے لگ جاتی کبھی مسکرا دیتی اور وہ نرم مسکراہٹ اور زخمی دل سے آریانہ کی باتیں دہرا رہا تھا وہ رات آریانہ کے نام تھی صبح اتنی چمکیلی اور روشن طلوع ہوئی کہ فاتح بن رامزل کے گھر کی ساری کھڑکیاں روشنی کو اندر بہا لے آئی اس کا کمرہ بھی آج پہلے سے زیادہ منور لگ رہا تھا وہ آئینے کے سامنے کھڑا ٹائی باندھ رہا تھا اس حال میں کہ دل ہلکا اور لبوں پہ مسکراہٹ تھی جب عکس میں پیچھے کام کرتی اسرا دکھائی دی سلیپنگ سوٹ پہ بال گول مول باندھے وہ اٹھتے ساتھ ہی کاموں میں لگ گئی کیا کر رہی ہو صبح صبح وہ نوٹ باندھتے ہوئے مسکرا کے بولا تو وہ جو ایک باکس میں چیزیں ڈال رہی تھی مصروف سے انداز میں گویا ہوئی میں چاہتی ہوں تم اپنی یہ خود ساختہ جلا وطنی چھوڑو اور ہمارے کمرے میں واپس آ جاؤ اس کمرے میں تم رات دیر تک کام کرنے کے لیے شفٹ ہوئے تھے اور ہماری لڑائیوں کی وجہ سے فاتح نے چوٹ کی اب نہیں ہوں گی نہ لڑائیاں وہ آستینے اوپر چڑھائے اس کا سامان پیک کر رہی تھی ڈھیلے جوڑے سے دو لٹے نکل کے گالوں پہ جھول رہی تھی اور اسے مزید دلکش بنا رہی تھی بڑھتی عمر اور دو بچوں کے باوجود وہ آج بھی ایک حسین اور فٹ عورت تھی اگر تمہیں رات دیر تک کام کرنا ہو تو تم یہاں آ سکتے ہو لیکن رہو گے تم اب ہمارے کمرے میں ہمارے پہ زور دے کر بولی اور باکس اٹھا لیا میں نہیں چاہتی کہ اب ہم اپنے درمیان اتنے فاصلے اور دیواریں حائل رکھیں پھر مسکرا کے اسے دیکھا اچھے لگ رہے ہو میرے ووٹرز بھی یہی کہتے ہیں اس نے ٹائی کسی اور بے نیازی سے مسکرا کے کفلنگس پہننے لگا وہ باکس اٹھائے سامنے آئی اور اسے مخاطب کیا صوفیہ رحمان ہماری مجرم ہے فاتح وہ سنجیدہ تھی فاتح چونک کے مڑا تو دیکھا اسرا کی آنکھوں میں پھر سے تکلیف ابھر آئی تھی اس کے ساتھ اب ہم وہی کریں گے جس کی وہ مستحق ہے اور جانتے ہو بہترین انتقام کیا ہے ہم خوب محنت کریں گے اور اس کو الیکشن میں ہرائیں گے تم پہلے پارٹی چیئرمین بنو گے اور پھر وزیر اعظم اور میں اپنے سینے پہ انگلی سے دستک دی میں وان فاتح تمہارا آخری حد تک ساتھ دوں گی اوور اکلف اعظم سے دہرایا تو اس کا حوصلہ چتانو جیسا محسوس ہوتا تھا وہ پہلی دفعہ دل سے یہ سب کہہ رہی تھی وان فاتح تمانیت سے مسکرا دیا وہ اس کے ساتھ تھی بالآخر آخر ان کے درمیان چھایا غبار چھٹ رہا تھا اور ان دونوں کا مفاد ایک ہو چکا تھا باہر ایک بے حد روشن دن ہو رہا تھا پریس روم میں رپورٹرز کرسیوں پہ بیٹھے تھے اور منتظر سے کبھی گھڑیاں دیکھتے اور کبھی ویران پوڈیم کو جہاں بریفنگ کے لیے ابھی تک کوئی نہیں آیا تھا یہ بی این کے آفس میں بنا پریس روم تھا اور وقت مقررہ پہ رپورٹر پہنچ چکے تھے باہر کھڑی تالیاں دیوار سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھوں میں اٹھائی جٹ کو بار بار پڑھ رہی تھی اس پہ لکھے ہند سے اسے کیا بتانا چاہ رہے تھے ایسا کیا انکشاف تھا جو وان فاتح پہ جب ہوا تو وہ تب اسے بتا نہیں سکا تھا ایسا کون سا راز تھا جو تالیا کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا جب اسے لگا کہ ان دونوں کو الگ نہیں ہونا چاہیے چیتالیہ رپورٹرز انتظار کر رہے ہیں فریدا نے اسے پکارا تو وہ چونکی پھر گہری سانس لے کر چٹ پرس میں ڈالی اسکرٹ پہ پہنے منی کوٹ کے کالر کو درست کیا اور خود کو پاکٹ میرر میں دیکھا بیچ کی مانگ نکال کے سنہرا جوڑا بنائے سادہ چہرے کے ساتھ وہ سفید سٹول سر پہ لیے ہوئی تھی کانوں میں قدیم ملاقہ کے ٹاپس اور انگلی کی سرخ یاقوتی انگوٹھی ہنوز موجود تھی البتہ سنہری ہیئر پہ ندارت وہ بریفنگ روم میں آئی اور سنجیدہ تاثرات کے ساتھ سیدھی پوڈیم پہ چڑھ گئی ڈائس کے پیچھے کھڑے ہو کے چہرہ اٹھایا اور سامنے بیٹھے صحافیوں اور ان کے کیمروں کو دیکھ کے مسکرائی پھر چہرہ مائک پہ جھکایا پچھلے چند دنوں سے ہم میڈیا اور سوشل میڈیا پہ ایمان موسا کے بارے میں ایک مہم دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایمان کو ادیب سوت نے ہراس کیا جبکہ زیادہ تر لوگ جو حقیقت سے واقف ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں کہ ایمان نے خود منیر الکلام کو ہراس کیا جس کی وجہ سے مجھے اسے نوکری سے فارغ کرنا پڑا وہ ٹھوس لہجے میں کہہ رہی تھی تصاویر اتر رہی تھیں اور بار بار فلیش لائٹ اس کی آنکھوں میں پڑتی تھی جو بصارت کو چندیا دیتی تھی آج بہت افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑا ہے کہ مان نے ایک غلط الزام لگا کر می ٹو کی اس مہم کو جو دنیا بھر میں مظلوم خواتین اور مردوں کی آواز بن رہی تھی نہ صرف نقصان پہنچایا اور خود کو تماشا بنایا بلکہ ان عورتوں کی بھی توہین کی جو ہر روز حقیقت ہراس کی جاتی ہیں مگر ہریسمنٹ کے خلاف کھڑی ہونے پہ لوگوں کی متوقع باتوں سے ڈرتی ہیں وہ بلند آواز میں دائیں سے بائیں رپورٹرز پہ نگاہیں دوڑاتی کہہ رہی تھی ہراسمنٹ ہوتی ہے یہ ایک حقیقت ہے البتہ ایمان نہ تو ای میلز پیش کر سکیں نہ کوئی دوسرا ثبوت مگر اکثر ہراسمنٹ کیسز میں ثبوت واقعی نہیں ہوتا ایسے میں ہم کس کا اعتبار کریں تو جواب صاف ہے ہمیں الزام لگانے والے کی کریڈیبلٹی دیکھنی ہوتی ہے اور افسوس کہ میرے پاس جو ڈاکیومنٹ ہے وہ اس بات کی تصدیق کرے گا کہ ایمان ایک عادتن اور پیشہ ور مڑتے ہوئے ننے ریموٹ کا بٹن دبایا تو دیوار پہ لگی پروجیکٹر اسکرین چمک اٹھی اس پہ ایک ڈاکیومنٹ دکھایا جانے لگا جس کی چند ستور ہائی لائٹ کی گئی تھی رپورٹرز گردنیں اونچی کر کے دیکھنے لگے اب اسکرین کی طرف اشارہ کر کے بتا رہی تھی ایمان اس سے پہلے جہاں کام کرتی تھی وہاں بھی ان کو اسی وجہ سے نکالا گیا تھا کیونکہ انہوں نے ایک کلیگ کو دھمکی دی تھی کہ وہ وسل بلوئر بن کے کے اس خلاف ہیریسمنٹ کی مہم چلائیں گی انہوں نے یہی کام یہاں بھی کیا اس کاغذ کے بعد کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ کمرے میں دبی دبی جو شیلی لہر اٹھی رپورٹرز تیز تیز لکھنے لگے ایک دم سارا کھیل الٹ گیا بلوئر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے ہی ادارے کے اندر کسی کرپشن یا ناجائز کام کی نشاندہی کرتا ہے لیکن دنیا بھر میں کسی وسل بلوئر کی بات تب تک مانی جاتی ہے جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ وہ آدھی وسل بلوئر ہے اگر وہ پہلے بھی کسی ادارے کے ساتھ یہ کام کر چکا ہے تو اس کی ساکھ وہیں ڈراک کا ڈھیر بن جاتی ہے اور اسے عدالت میں بھی ایک بلیک میلر سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا جاتا بی این کے اسٹافرز اب اس ڈاکیومنٹ کی کاپیاں ایوان میں موجود صحافیوں میں بانٹ رہے تھے صحافیوں کا جوش مزید بڑھ چکا تھا تالیہ باہر نکلی تو اسٹاف ممبرز اس کو مبارکباد دینے لگے مگر وہ ایک مخموم مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھ گئے کل سے اس کا دل یوں ہی اداس تھا کیونکہ کل تک وہ اداس نظر آیا تھا البتہ اب اس نے فاتح کے آفس کے دروازے سے اندر جھانکا تو وہ خوشگوار موڈ میں لیپ ٹاپ پہ کام کرتا دکھائی دیا اسے دیکھ کے مسکرایا اور اندر آنے کا اشارہ کیا تو تالیا کے چہرے پہ حیرت بکھر گئی آپ خوش لگ رہے ہیں وہ اندر آئی اور پیچھے دروازہ بند کیا تم نے ٹھیک کہا تھا اس نے لیپ ٹاپ پرے ہٹایا اور یوں بتانے لگا جیسے کسی دوست سے جلد از جلد شیئر کرنے کی بے چینی ہو ہمارے درمیان سے جھوٹ نکل گیا اور یوں لگتا ہے کہ برکت پھر سے آ گئی یعنی مسز اسرا نے آپ کو معاف کر دیا وہ اسے بغور دیکھتی قریب آئی اور کرسی کے پاس رک گئی بیٹھی نہیں نہ صرف یہ بلکہ مجھے لگ رہا ہے مجھے پہلے والی اسرا واپس مل گئی ہے تاشا میں اتنے سال بعد آج کتنا خوش اور مطمئن محسوس کر رہا ہوں تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی اس کا چہرہ دمک رہا تھا جیل سے بال دائیں طرف کو جمائے وہ سوٹ میں ملبوس وجی سا سیاست دان واقعی حد خوش لگ رہا تھا تالیہ مراد اسے دیکھی گئی اس کے اندر بہت کچھ بجھتا گیا تھا اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے سر دعا دل سے دی مگر خوش دل سے نہیں لیکن ابھی ہمیں بہت کام کرنا ہے زیادہ خوشی اور اطمینان آ جائے تو انسان جنگیں نہیں جیتا کرتا یہ تم نے ہی کہا تھا وہ اب فائلس ریک سے ایک فائل نکالتے ہوئے کہہ رہا تھا تم ایک کام کرو اس رپورٹ کو دوبارہ سے پڑھو اور پیراگراف تھری میں وہ آپ کی بہن تھی الفاظ تھے یا کیا وان فاتح چہرہ اٹھا کے اسے دیکھنے لگا آنکھیں تالیا کی آنکھوں پہ ٹھہر گئی کمرے میں سناٹا چھا گیا آریانہ اس نے دوہرایا وہ آپ کی بیٹی نہیں تھی وہ آپ کی بہن تھی وہ کھڑے کھڑے دھیرے سے بولی تو فضا میں کوئی مغموم سا نغمہ بج اٹھا فاتح نے فائل پرے دھکیلی اور پیچھے کو ٹیک لگائی بیٹھو مجھے میرے انویسٹیگیٹر نے بتایا ہے حالم نے اس نے بیٹھتے ہوئے بتایا یہ نہیں کہا کہ گزشتہ شام میں نے آپ کے فون کو ہتیا کے آپ کی ای میلز پڑھی ہیں آریانہ کا راز کھوجنا مشکل نہیں تھا فاتح کی ای میل میں آریانہ کے نام سے سرچ کیا تو وہ تمام ای میلز کھل گئیں جن میں کبھی آریانہ کا ذکر ہوا تھا فاتح اور اس کے والد رامزل کے درمیان عرصہ پہلے کی ایک ای میل ان میں سب سے اہم تھی جس کو پڑھ کے ساری کہانی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی تھی ہاں وہ میری بہن تھی اس نے دھیرے سے اعتراف کیا نظریں میز پہ رکھے پین ہولڈر پہ جم گئی جب عرصہ پہلے اشر کی پارٹی میں میں نے وہاں بیٹھے ہر شخص کے باپ کا ذکر کیا تھا اور آپ کے والد کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ایک وکیل تھے معزز اور خوشحال مگر کافی شاطر اور گھاگ بھی تھے لوگوں کو خوش رکھتے تھے تو آپ کو اچھا نہیں لگا تھا کیونکہ یہ سچ تھا وہ تالیہ کو نہیں دیکھ رہا تھا نظریں پین ہولڈر پہ جمی تھی میں اپنے باپا کے بارے میں ہمیشہ سے حساس رہا شاید یہ ڈر بھی تھا کہ کوئی جان نہ لے وہ ٹھہر ٹھہر کے بول رہا جیسے خدشات اور تحفظات کے تحت بار بار رک جاتا ہو مگر پھر تالیہ کے گرد وہ نہ جانے کیوں خود کو اتنا آرام دہ محسوس کرنے لگتا تھا کہ کہتا گیا وہ مضبوط کردار کے آدمی نہیں تھے کسی حد تک جابر بھی تھے اور ایسے تعلقات کا جبر ان نئی معصوم روحوں کو وجود میں لے آتا ہے جن کو معاشرہ گناہ اور والدین بوجھ کر دانتے ہیں آریانہ کی ماں ان کے آفس میں کام کرنے والی ایک پیرا لیگل تھی وہ پین ہولڈر کو دیکھتے ہوئے زخمی لہجے میں بتا رہا تھا باپا کا اس سے پیچیدہ سا تعلق تھا کبھی دونوں ساتھ ہوتے اور کبھی ساتھ چھوڑ جاتے جب آریانہ پیدا ہوئی تو وہ عورت اسے میرے دروازے پہ چھوڑ گئی کیونکہ باپا واپس ملیشیا فرار ہو چکے تھے وہ بزدل تھے اور حالات کا سامنا کرنے کو تیار نہ تھے آریانہ اس وقت دو ماہ اور بائیس دن کی تھی میں نے تب سے اسے سنبھالا اور پھر اسے کسی اور کو نہیں دے سکا وہ چپ ہوا تو وہ جواب سامنے بیٹھ چکی تھی دھیرے سے بولی اور اسی لیے آپ نے اسرا سے شادی کی ایک اکیلے آدمی کے لیے چھوٹا بچہ سنبھالنا جتنا کٹھن تھا اتنا ہی میرے لیے بھی تھا اور میں اس وقت اسٹیٹ اٹارنی کے آفس میں ہوتا تھا اس کو دنیا سے چھپانا بھی مشکل تھا مگر پھر مجھے اسرا مل گئی اس کے اداس چہرے پہ مخموم مسکراہٹ گھل گئی اسرا سے میں نے سب سے پہلے اس راز کو شیئر کیا تھا وہ وہاں ایک بہت قابل وکیل تھی اور میری بہت اچھی دوست تھی اس نے بچی کو نہ صرف سنبھالا بلکہ یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ میں صرف آریانہ کی وجہ سے اسے شادی کرنا چاہتا ہوں اس نے میرا ساتھ دیا ہم آریانہ کے لیے ایک ہوئے اور پھر آریانہ کی وجہ سے ہی الگ ہو گئے اسرا کو آریانہ مجھ سے زیادہ عزیز تھی اور اب آپ دونوں اکٹھے ہو گئے گڈ وہ بولی تو اس کی مسکراہٹ میں ایسی تلخی تھی جو فاتح کو اس وقت محسوس نہ ہوئی وہ اپنی رو میں کہہ رہا تھا آج جس طرح ہم دوبارہ آریانہ کی وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں مجھے اس بات پہ شرمندگی ہے کہ میں نے اسے پہلے کیوں نہیں بتایا وہ ان دنوں بہت بیمار تھی اور میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا لیکن نہ بتا کے بھی میں نے اسے کھو تو دیا اس نے بلا آخر پین ہولڈر سے نظریں اٹھا کے مغموم آنکھوں سے تالیا کو دیکھا جو کرسی پہ بیٹھی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سن رہی تھی وہ خاموش ہوا تو شہزادی تاشا بنت مراد بڑے اطمینان سے بولی یہ بکے گا فاتح نے ابرو نہ سمجھی سے بھینچے کیا آریانہ کی سٹوری بکے گی سر پروفیشنل خشک سانداز فاتح ایک دم کرسی پہ سیدھا ہوا اسے واقعی اس قسم کے سرد رویے کی توقع نہیں تھی ایکسکیوز می سر میں یہ سب اس لیے نہیں پوچھ رہی تھی کہ میں آپ کی دوست یا محرم راز ہوں یا مجھے آپ کی ذاتیات سے دلچسپی ہے میں تو آپ کی کیمپین مینیجر ہوں سرد مہری سے شانے اچکائے اور مجھے آپ سے یہ سب اگلوانا تھا ایک دفعہ آپ نے آریانہ پہ بات کر لی تو اب آپ آئندہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کو الیکشن جیتنا ہے تو بی این کے ڈھائی لاکھ ووٹر سے ہمدردی کا ووٹ بھی ہمیں لینا ہوگا نپا تلا جمع تفریق کا حساب رکھتا سا انداز تھا تالیا کا یہ چند منٹ پہلے والی تالیا نہیں لگ رہی تھی فاتح کے ماتھے پہ سلوٹیں پڑی اس سے اپنے جذبات کی شدید توہین محسوس ہوئی تھی ہرگز نہیں دماغ درست ہے تمہارا میں اپنی بیٹی کا نام استعمال نہیں کروں گا مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے برہمی سے خیال رد کیا وہ آرام دہ احساس وہ دوست جیسی تالیا وہ ساری فضا اکثر بدل گئی تھی یونو جب آپ نے آریانہ کا ذکر کیا تو آپ کی دائیں آنکھ کے کنارے پہ ہلکا سا پانی تھا یہ بہت بکے گا سر وہ ایک نوٹ پیڈ اٹھا کے قلم سے اس پہ مصروف انداز میں لکھنے لگی آپ کی کیمپین مینیجر ہونے کے ناطے میری جاب یہ تھی کہ میں آپ کے اندر کے خوف کو باہر لاؤں اب آپ میری بات ٹھنڈے دل سے سنیں وہ پوائنٹس لکھتے ہوئے اس پارٹ انداز میں کہہ رہی تھی فاتح کے ماتھوں پہ شکنوں کا جال بڑھتا جا رہا تھا یہ جو ابھی آپ نے آریانہ کا ذکر کیا یا جس طرح کل آپ نے اسرا سے اسے ڈسکس کیا ہوگا یہ کام آپ کو میڈیا پہ جا کے بھی کرنا ہوگا اشر کی اپروچ غلط تھی صوفیہ رحمان پہ الزام لگائے بغیر بھی ہم لوگوں کو جذباتی کر سکتے یہ اداکاری نہیں ہے یہ ٹیکٹک ہے میں مسز اور آپ کا شام میں انٹرویو اسکیڈول کروا رہی ہوں اور تقریباً پندرہ منٹ آپ کو آج آریانہ پہ بات کرنی ہوگی تم نے سنا بھی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں میں ایسا نہیں کروں گا تالیاں میز پہ دونوں ہتیلیاں رکھ کے اس کی طرف جھکی اور خفگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا اس روز پارٹی میں وزیر اعظم صاحبہ مجھ سے کیا کہہ رہی تھی جانتے ہیں آپ وہ کہہ رہی تھیں کہ وہ جانتی ہیں آپ کی بیٹی نہیں تھی فاتح کے ماتھے کی شکنیں غائب ہوئیں وہ چونک کے پیچھے ہوا واٹ اور اگر یا رحمان یہ جانتی ہے تو وہ اسے ہمارے خلاف استعمال کرے گی جس کا مطلب ہے سر یہ آپ کا وہ راز ہے جو بوجھ بنتا جا رہا ہے اور اسی قسم کے کرائسس سے نمٹنے کے لیے سیاستدان کیمپین مینیجرز کو ہائر کرتے ہیں کیونکہ میرے جیسے لوگ غیر جذباتی ہو کے سارے معاملے کو دیکھتے ہیں اگر آپ کو وزیر اعظم بننا ہے تو آپ کو میری بات ماننی ہوگی تم چاہتی ہو میں سارے میڈیا پہ اپنی بیٹی کا نام لے کر جذباتی ہوں مجھے اس طرح کمزوری کا اظہار کرنا سخت برا لگتا ہے تو پھر انتظار کرتے ہیں تاکہ صوفیہ رحمان ایک نیا شوشہ چھوڑے کہ وان فاتح نے الیکشن کمیشن میں جس لڑکی کو اپنی بیٹی ظاہر کیا ہے وہ اس کی بیٹی نہیں ہے یوں آپ نے جھوٹ بولا ہے اور آپ کو نااہل کر دینا چاہیے نقطہ ایسا تھا کہ وہ خاموش ہو گیا سر آپ نے ایک جھوٹ بولا ہے دنیا سے اور اب آپ کو اس کا سامنا کرنا ہوگا اس جھوٹ کے بلبلے میں صوفیہ رحمان کو دھنک کے ساتوں رنگ نظر آ رہے ہیں آپ اس بلبلے کو خود سے پھاڑ کے ملکہ عالیہ کو بتا کیوں نہیں دیتے کہ آریانہ آپ کی کمزوری نہیں آپ کی طاقت ہے پھر سیدھی ہوئی اور سے انداز میں میں بولی نے آپ کو الیکشن جتوانا ہے سر اور اب آریانہ کو استعمال کرنے کا وقت آ گیا ہے پلیز جذباتی مت ہوں سیاست میں جذبات کی کوئی جگہ نہیں ہے پھر نوٹ پیڈ کا لکھا ہوا صفحہ پھاڑ کے اس کے سامنے رکھا انٹرویو کے پوائنٹرز اور آئی ایم سوری اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو ظاہر ہے مجھے بری لگی ہے وہ برہمی سے بولا تمہیں کیسا لگتا اگر میں تمہارے گھر پہ آ کے اس رات تمہارے شوہر کا ذکر سننے کے بعد یہ کہتا کہ تمہیں اس چیز کو استعمال کرنا چاہیے وہ تلخی سے مسکرائی مجھے اپنے شوہر کے ذکر پہ اب نہ اچھا لگتا ہے نہ برا کیونکہ وہ اب کسی دوسری عورت کی طرف مائل ہو چکا ہے اور میں بہت جلد اسے اس رشتے سے آزاد کر دوں گی اس کے انداز میں کچھ تھا کہ فاتح کے ماتھے کے بل غائب ہونے لگے البتہ اس نے کچھ کہے بغیر ناخوشی سے وہ کاغذ اٹھا لیا باہر آ کے اس نے دونوں ہاتھوں سے پہلے تو کن پٹیاں دبائیں پھر سامنے دیکھا تو اس کی میز کے کونے پہ شہزادی تاشا بیٹھی تھی اپنا جامنی کامدار لباس پھول کی طرح پھیلائے گھنگریالے بال دائیں کندھے پہ آگے ڈالے ہیروں کا تاج سر پہ سجائے وہ ناگواری سے اسے دیکھ رہی تم ان دونوں کو ساتھ دیکھ کے خوش بھی نہیں ہوتی لیکن ان کے انٹرویوز بھی پلان کرتی رہتی ہو تم کیا کر رہی ہو تالیا شہزادی نے زچ ہو کے کہا تو وہ چپ چاپ کرسی پہ آ بیٹھی ہاں نہیں ہوں میں خوش تو کچھ کرو ان دونوں کو دور کرنے کے لیے کچھ کرو شہزادی نے اکسایا پیاری شہزادی تاشا اس نے سیٹ سے ٹیک لگا دیا اور ایک قلم دونوں انگلیوں میں گھمانے لگی میں ایک خوش باش لڑکی ہوا کرتی تھی جو اپنی مرضی سے جیتی تھی اور اپنا مطلب نکالنا جانتی تھی مجھے جو چاہیے ہوتا تھا وہ میں ہر قیمت پہ حاصل کر لیتی تھی کیٹ برگلر بن کے دروازے کے نیچے سے گھس جاتی یا گرفٹر بن کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چکما دے ڈالتی لیکن پھر میرے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا وقت نے تمہارے ساتھ دھوکا کر دیا ہے نا شہزادی افسوس سے بولی نہیں حادثہ یہ نہیں تھا کہ وقت نے مجھ سے فاتح کو چھین لیا حادثہ یہ تھا کہ میرے اندر غلط اور صحیح کی پہچان پیدا ہو گئی اور یہ ایک بہت بھاری توک ہے جو میری گردن میں پڑ گیا ہے میں تمہارے زرعی اقوال پہ عمل نہیں کر سکتی کیونکہ اب مجھے غلط اور درست کا فرق معلوم ہے میں اگر اب غلط کام کروں گی تو میری اپنی نظروں میں کوئی عزت نہیں ہوگی تاشا کچھ تو ہو میری شخصیت میں جو تالیہ کو تالیہ کی عزت کرنے پہ مجبور کرے کوئی تو بات ہو جس کے باعث تالیہ فخر سے کہا کرے کہ تالیہ ایسی نہیں ہے اگر میں بھی ورک پلیس پہ رشتے قائم کرنے لگ جاؤں گی تو میرے اور ایمان موسا میں کیا فرق رہے گا اور اندر جاری جنگ اس لمحے بالکل خاموش ہو گئی اس کی نظروں کے سامنے وہ خوبصورت شہانہ سی شہزادی ریت کا ڈھیر بن گئی اس کے ناخوش دل کو بلا کر سکون مل گیا تھا ہوئی تو وہ چونکی اشر چوکھٹ میں کھڑا تھا گرے سوٹ میں ملبوس وہ سارا دن کے کام سے اب فارغ ہوا تھا البتہ اس کا بلاوا ملتے ہی فوراً آ گیا آپ نے ٹیکس کیا تھا کہ آپ کے پاس کیمپین کے لیے ایک پلان ہے وہ اس کی میز کے سامنے آ رکا تالیا ابھی تک سیٹ کی پشت سے نڈھال سی ٹیک لگائے ہوئی تھی اس سوال پہ سیدھی ہوئی اور مسکرائی جب ٹیکسٹ کیا تھا تو اتنی تھکی ہوئی نہیں تھی کہ بتانے کی ہمت نہ کر سکوں اوہ آپ کو بریفنگ نے تھکا ڈالا ہے یوں کرتے ہیں میں آپ کے لیے کافی لاتا ہوں اور ہم پھر پلان ڈسکس کرتے ہیں وہ خوش دلی سے بولا تو تالیہ مسکرا دی شیور اشر بھی مسکرایا اور مڑ گیا پھر لمحے بھر کو رکا ایک تعصب سا تھا جو اس کے چہرے پہ ابھرا تھا کیا میں نے جلدی کر دی مگر نہیں میرا یہ عمل بے ضرر ہے اور میں نے یہ سب اپنی بدنیتی کی وجہ سے نہیں کیا جس کے کہنے پہ کیا ہے اگر کچھ غلط ہوا تو اس کی ذمہ داری اس پہ ہوگی لیکن کیا غلط ہو سکتا ہے بھلا تالیہ ایک سوشلائٹ ہے اس کے خلاف کسی کو کچھ نہیں ملے گا وہ یہاں کام کرتی رہے گی کچھ نہیں ہوگا اس سے خود کو مطمئن کرنے کے لیے تسلی دی اور آگے بڑھ گیا فہمی بن سلام ہوٹل کے کمرے میں کھڑا تھا بیگ بیڈ پہ کھلا رکھا تھا اور وہ سست روی سے اس میں سامان ڈال رہا تھا جب گھنٹی بجی اس نے شرٹ قریب گول مول کر کے پھینکی اور دروازے تک آیا سوراخ سے جھانکا تو گہری سانس حلق سے خارج ہوئی دان کچ کچایا اور دروازہ کھولا تم نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا برہمی سے سامنے کھڑے ایڈم کو دیکھا تو ایڈم نے جلدی سے ایک فریم اوپر کر کے دکھایا یہ فریم اچھا ہے فہمی رک گیا اس بھورے فریم میں اس کے بچپن کی وہی تصویر لگی تھی جو وہ اس دن لیے پھیر رہا تھا یہ تمہیں کہاں سے ملی مشکوک انداز میں پوچھا آپ کے فیس بک سے سادہ سا جواب آیا اب میں اندر آ جاؤں فہمی نے ہلکا سا سر جھٹکا اور کندھے اچکائے پانچ منٹ ہیں تمہارے پاس اور رستہ چھوڑ دیا ایڈم نے فریم اسے دیا اور خود اندر چلایا پریم واقعی بہت خوبصورت اور سادہ تھا اس کے ماں باپ جیسا فہمی دروازہ بند کرنے لگا تھا جب ایک بھاری بھرکم گھنگریالے بالوں والی ہوٹل میڈ ٹرالی دھکیلتی لے آئی سر آپ نے کھانا آرڈر کیا تھا یونیفارم میں ملبوس داتر نے معصومیت سے کہا تو فہمی نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا میں نے کہا تھا گھنٹے تک لانا خیر آ جاؤ کمرے میں سامنے سٹنگ ایریا بنا تھا جہاں ایک صوفے پہ ایڈم بیٹھ چکا تھا داتن اور اس نے نظر نہیں ملائی وہ بس ٹرالی میز تک لے آئی اور سست روی سے برتن نکالنے لگی جلدی بولو کیا کہنا ہے فہمی اس کے دائیں ہاتھ صوفے پہ آ کے بیٹھا اور سنجیدگی سے بولا اس کے انداز میں اجلت تھی بیڈ پہ کھلا رکھا بیگ اس بات کا غماز تھا کہ وہ واپس جانے کی تیاری میں تھا مجھے صرف ایک فیچر اسٹوری ہی تو لکھنی ہے فہمی بھائی اگر آپ مجھے کوئی انسائڈر اسکوپ دے دیں تو میں بھی آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں اچھا مثلاً کیا کرو گے تم میرے لیے میں جانتا ہوں کہ آپ کے والدین اور آپ کی ناراضگی چل رہی ہے اور اب تم کہو گے کہ تم ہماری صلاح کروا سکتے ہو اور پھر تم مجھے ایک لمبی پیپ ٹاک دو گے کیونکہ تمہارے خیال میں تمہاری ایمان افروز باتیں سن کے میں فوراً سے اچھا آدمی بن جاؤں گا اور اپنی جاب چھوڑ کے اپنے والدین کو منا لوں گا ساتھ میں تم یہ بھی کہو گے کہ تم میرے لیے میرے والدین سے بات کرنے کے لیے بھی تیار ہو اور یوں میری مدد کے بدلے میں تم مجھے ایک ہیپی اینڈنگ دے دو گے یہی کہنا ہے یا کچھ اور بھی ایڈم تو ایڈم برتن لگاتی داتن کا منہ بھی کھل گیا اس نے بے اختیار ایڈم کو دیکھا جس کا سارا لائے عمل اور تیار کردہ ایمان افروز تقریر اس وکیل نے ایک چٹکی میں غارت کر دی تھی ایڈم نے تقریر کرنا تھی اور داتے نے ساتھ میں کچھ لکمے دینے تھے لیکن وہ کوئی بہت دانا بہت شاطر نوجوان تھا اور غالباً ایک نظر میں مقابل کو پڑھنا جانتا تھا میں ایڈم نے تھوک نکلا واقعی آپ کو ایک لمبی پیپ ٹاک دینے ہی آیا تھا مگر اور پھر وہ ٹھہر گیا فہمی نے البتہ ہاتھ جھلایا مجھے بالکل بھی کسی پیپ ٹاک کی ضرورت نہیں ہے تمہارا بہت شکریہ اب تم جا سکتے ہو ایڈم خاموشی سے اٹھا اور سلام کہہ کے میز کے سائڈ سے اس طرف نکل آیا فہمی کے سامنے سے گزرا اور آگے بڑھا پھر رکا میں کہہ رہا تھا کہ میں ایک تقریر کرنے ہی آیا تھا مگر اندر آ کے میں نے بھاشن دینے کا ارادہ ترک کر دیا تھا فہمی صاحب کیونکہ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ میری غلطی ہے یہ کہتے ہوئے اس نے برق رفتاری سے جیب سے ٹیزر نکالا اور ایک دم پلٹ کے فہمی پہ جھپٹا فہمی اس کے لیے تیار نہ تھا ٹیزر کا شاٹ اسے لگا اور وہ بے دم ہو کے صوفے پہ ڈھیر ہو گیا ایڈم داتن ٹرالی چھوڑ کے دو قدم پیچھے ہٹی منہ کھل گیا یہ تم نے کیا کیا یہ تھی میری غلطی داتن وہ جھکا اور اس کے ہاتھ پیر سیدھے کرنے لگا میں خزانے کے غار کی حفاظت کرنے والوں پہ ترس کھا لیتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ وہ میری ایک پیپ ٹاک سے سیدھے رستے پہ آ جائیں گے مگر لوگ سیدھے رستے پہ صرف تب آتے ہیں جب ان کے اندر سے آواز آتی ہے ہو سکتا ہے یہ شخص بھی ہدایت پا لے اور برے کام چھوڑ دے مگر کم از کم ایک نشست میں یہ ممکن نہیں جو تیر میں اس وقت کموڈو ڈریگن پہ نہیں چلا سکا تھا وہ آج میں نے چلا دیا دشمن پہ میدان جنگ میں ترس نہیں کھاتے بڑی فتوحات پانے کے لیے کبھی کبھی بے رحمی سے کام لینا پڑتا ہے اس نے فہمی کی جیب سے اس کا فون نکالا اور اسکرین روشن کی وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر تمہیں اس کا فون ہی چاہیے تھا تو وہ میں ایسے بھی چرا سکتی تھی تو اس کا لاک کیسے کھولتی اور آئی ڈی کلاؤڈ کا پاس ورڈ کیسے بدلتی ایڈم نے فاتحانہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا اور پھر فہمی کے بے سود ہاتھ کا انگوٹھا آئی فون پہ لگایا فون کھل گیا اب وہ جلدی جلدی پاس ورڈ تبدیل کر رہا تھا داتن دم بخود تھی جب یہ ہوش میں آئے گا تو اس کی فلائٹ کا وقت قریب ہوگا یہ فون کے لیے رکے گا نہیں اگر رکا اور ہماری شکایت کی بھی صحیح تو تب تک ہم علاقہ سے نکل چکے ہوں گے وہ جلدی جلدی فون پہ انگلی پھیرتا ضروری تبدیلیاں کر رہا تھا fine my iPhone off کر دیا ہے آئی کلاؤڈ میل سے آئی کلاؤڈ کا پاس ورڈ بدل دیا ہے اس کی ورک ای میل بھی کھلی پڑی ہے گڈ اب اس کی میل سے کچھ تو ملے گا جو میری فیچر اسٹوری کو چار چاند لگا سکے اوکے اب بھاگیں فون جیب میں ڈال دا اٹھا تو داتے نے ہنوز پوری آنکھیں پھیلا کے اسے دیکھا تم یہ سب کیا کر رہے ہو ایڈم بن محمد آج سے چور بن رہا ہے اس نے جیب میں رکھا چوری کا فون تھپا کے محسوس کیا اور پھر تیزی سے دروازے کی طرف لپکا داتے نے جھرجھری لے کر ٹری سنبھالی اب وہ دونوں اجلت میں باہر نکل رہے تھے جبکہ فہمی صوفے پہ بے ست پڑا تھا اسٹوڈیو کے سارے کیمرے اس قطع کی عکس بندی کر رہے تھے جہاں دو صوفے رکھے تھے ایک پہ فاتح اور اسرا براجمان تھے اور ان کے سامنے سنگل صوفے پہ اینکر بیٹھا ہاتھ میں کارڈز اٹھائے سوال پوچھ رہا تھا پس منظر میں پھیلی ساری دیوار اور فرش طوطے سبز رنگ کی تھی کیونکہ بعد میں کمپیوٹر پروگرامنگ کے ذریعے اس پہ کوئی منظر بنا دیا جانا تھا عموماً تمام اسٹوڈیوز کی شوٹنگ ایسی سبز دیواروں میں ہوتی ہے اور اسکرین پہ بعد میں اپنی مرضی کا پس منظر چسپاں کر دیا جاتا ہے ہر طرف ہرا رنگ کیمرہ مین کے عقب میں کھڑی تالیہ کی طبیعت پہ گراں گزر رہا تھا ہرا فرش ہری دیوار اف اس نے جھرجھری لی وہ انٹرویو دیتے فاتح اور اسرا کے عین سامنے کھڑے کیمرہ مین کے عقب میں کھڑی تھی نیلی لمبی قمیض پہ چھوٹا سفید کوٹ پہنے ہوئے تھی جس کے آستین کوہنیوں تک ختم ہو جاتے تھے وہ سینے پہ بازو لپیٹے تنقیدی نظروں سے جاری انٹرویو کو دیکھ رہی تھی چونکہ وہ کیمرہ مین کے پیچھے تھی تو کیمرے کی سکرین میں سے جو لائیو نظر آ رہا تھا اس میں فاتح اور اسرا کے عقب میں سبز دیوار کی جگہ ایک خوبصورت ساحل سمندر کا منظر بنا تھا نظر اٹھا کے اصل منظر دیکھو تو ہر طرف سبز دیواریں تھیں ٹی وی اسکرین بھی کیسے دھوکے بنتی رہتی ہے ہوتا کیا ہے اور دکھایا کیا جاتا ہے تو آپ کو علم تھا آریانہ کے بارے میں دفتر اس نے آہستہ سے ساتھ کھڑے اشر سے سرگوشی کی اشر بھی سوٹ کے بجائے جینس پہ نیلی شرٹ میں ملبوس تھا اور آستین پیچھے کو موڑ رکھے تھے ان دونوں کی نیلی شرٹس پہ کیمپین کے نعرے اور لوگو وغیرہ پرنٹڈ تھے یوں وہ دونوں فیلڈ ڈے کے لحاظ سے تیار ایک جیسے لگ رہے تھے ہاں مجھے اور باپا کو علم تھا مگر ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا تھا وہ دھیرے سے بولا آریانہ ہمارے لیے اپنی بیٹی ہی تھی آبنگ اور کاکا سے میرے لاکھ جھگڑے ہو چکے ہیں مگر آریانہ کی محبت میرے دل سے کوئی کم نہیں کر سکتا نے نظریں موڑ کے بس اسے دیکھا اور پھر واپس اپنے سیاسی کپل کو دیکھنے لگی ایک لمحے کے لیے اسے لگا تھا کہ اگر آریانہ کو صوفیہ نے نہیں مروایا تو شاید اشر نے مگر اب وہ کنفیوز تھی بظاہر ایسا لگتا تو نہیں تھا کیا معلوم وہ صرف ایک حادثہ ہو وائن فاتح گرے سوٹ ٹائی میں نقص سے تیار ہمیشہ کی طرح باوکار لگ رہا تھا ٹانگ پہ ٹانگ جمائے اس نے ایک بازو صوفے کی پشت پہ پھلا رکھا تھا اسرا سر پہ سٹول اوڑھے زمرد رنگ کے باجوک رنگ میں ملبوس تھی اس کے بھورے بالوں کی لٹ گال کو چھو رہی تھی اور دوپٹے کے حالے میں کانوں میں دمکتے سبز رنگ کے ٹاپس دکھائی دے رہے تھے اور آپ کو آریانہ کی کمی محسوس ہوتی ہوگی اینکر آگے ہو کے بیٹھا بڑی دل جمعی سے پوچھ رہا تھا فاتح نے جواباً اسرا کو دیکھا اسرا کی نگاہیں جھکی پھر دوبارہ پلکی اٹھائی تو آنکھوں کے گوشے بھیگے تھے البتہ لبوں پہ اداس مسکراہٹ تھی آریانہ کو تو سارا ملیشیا مس کرتا ہے موہد مگر یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آریانہ ہماری سگی بیٹی نہیں تھی اینکر موہد کو دھچکا سا لگا ایک دم سیدھا ہوا جی یہ درست ہے فاتح نے بڑے وقار سے سر کو اس بات میں جنجش دی آریانہ ہماری اڈاپٹیڈ بیٹی تھی تفصیل میں جانا تکلیف دہ ہوگا البتہ اس کے اصلی ماں باپ اس کو رکھنے کو تیار نہیں تھے تو میں نے اس کی ذمہ داری لے لی مگر یہ بات سچ ہے کہ اسرا چہرہ موڑ کے فاتح کو دیکھ کے کہنے لگی ہمیں کبھی نہیں لگا کہ وہ ہماری سگی بیٹی نہیں ہے بلکہ اس نے تو ہم سب کو جوڑ کے رکھا تھا کیمرہ مین کے عقب میں کھڑی تالیا نے سیل فون کی اسکرین اشر کو دکھائی یہ لائیو ریٹنگ آ رہی ہیں چیک کریں ایش انٹرویو ہٹ جا رہا ہے گاڈ لوگوں کے کامنٹس تو دیکھو وہ دھیمی آواز میں کہتا اسکرین کو دیکھتا سر دھن رہا تھا پچھلے پندرہ منٹ سے وہ آریانہ کے بارے میں بات کر رہے تھے اور اس کا فیڈ بیک اب ملنا شروع ہو چکا تھا ادھر فاتح کہہ رہا تھا مجھے بڑا افسوس ہوا جب صوفیہ رحمان نے میری چیف آف سٹاف کے ذریعے مجھے پیغام بھجوایا کہ وہ جانتی ہیں آریانہ میری بیٹی نہیں تھی وہ بنا کسی جھجک کے کہہ رہا تھا میں صوفیہ کو ایئر بتانا چاہتا ہوں کہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں میری بیٹی کی ولدیت کو میرے خلاف استعمال کر کے اگر انہیں خوشی ملتی ہے تو شوق سے کریں مگر ہمیں ٹھوس اطلاعات ملی تھی کہ اس روز اس نے ایک تکلیف دہ وقفہ دیا اسکرین پہ صرف اس کا چہرہ دکھایا جا رہا تھا آنکھوں کی تکلیف چہرے کا وقار اور صبر اس روز آریانہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی اسرا اور میں ابھی تک یہ دل سے تسلیم نہیں کر سکے مگر اکثر لوگوں کا خیال یہی ہے بہرحال اگر میری بیٹی مر چکی ہے تو صوفیہ صاحبہ کو کوئی حق نہیں کہ ایک مری ہوئی بچی کو زندہ لوگوں کے مسلوں میں گھسیٹے آپ مجھ سے سیاست میں مقابلہ کریں یوں ذاتیات پہ نہ اتریں پہلی دفعہ اس نے لائف ٹی وی پہ اس بات کو قبول کیا تھا کہ اس کی بیٹی مر چکی ہے فاتح صاحب یہ بہت بڑا الزام ہے اینکر دمبا خود رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحبہ نے آپ کو آریانہ کی ولدیت کے معاملے کو اچھالنے کی دھمکی دی ہے یہ ایک انتہائی غیر اخلاقی فیل ہے اور اگر پردھان منتری نے ایسا کیا بھی ہے تو بچہ اڈاپٹ کرنا گناہ نہیں اب تو وہ بچی اس دنیا میں بھی نہیں رہی اینکر نے مذمت کرنے کے ساتھ پھر تمبی کی کیا آپ اس الزام کو ثابت کر سکیں گے مجھے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اس وقت ریکارڈر لے کر تو نہیں بیٹھا تھا جب میرے پاس یہ پیغام لایا گیا آپ کو میری کریڈیبلٹی کو دیکھ کے خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ اس نے بے نیازی سے شانے اچکائے میں یہاں ایک اضافہ کرنا چاہوں گی اسرا بڑے تحمل سے بولی تو اسکرین پہ اس کا چہرہ دکھائی دینے لگا صوفیہ رحمان خود بھی ماں ہیں ان کی اپنی بھی بیٹیاں ہیں فاتحہ میں نے کبھی ان کے بچوں کے بارے میں بات نہیں کی ان کو یہ ہرٹ کرنے والے ریمارکس دیتے وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا وہ پہلے ہی ہمیں بہت تکلیف دے چکی ہے وہ نرمی اور دل گرفتی سے کہہ رہی تھی آپ درست کہہ رہی ہیں اگر واقعی وزیر اعظم صاحبہ نے ایسا کہا ہے تو یہ قابل مذمت بات ہے بچہ اڈاپٹ کر کے اسے پالنا تو ایک عظیم فیل ہے اینکر پھر سے مذمت کرنے لگا تالیہ نے اشر کے قریب ہو کے سرگوشی کی کہا تھا نا یہ کام کرے گا آئندہ ملکہ آریانہ کا ذکر چھیڑنے کی غلطی بھی نہیں کریں گی اشر مسکرایا صوفیہ رحمان کو سوشل میڈیا پہ گالیاں پڑھنے کا وقت ہوا چاہتا ہے وہ دھیرے سے ہنس دی اینکر نے بریک لی تو فون بجنے لگے ساتھ ہی اسکرین پہ پٹی چلنے لگی کہ وزیر اعظم کے ترجمان نے اس دعوے کی تردید کی ہے صوفیہ رحمان چادر اور چار دیواری کے تقدس کا احترام کرنے والی خاتون ہیں اور وہ اس دعوے پہ فاتح فاتحل کے خلاف کورٹ جانے کا سوچ رہی ہیں اینکر نے تردید پڑھ کے سنائی تو اسرا نے بے اختیار فاتح کو دیکھا اور فاتح نے دور کھڑی تالیہ کو تالیہ پارٹ چہرے کے ساتھ اپنا فون نکالتی قریب آئی آپ کو کیا لگتا ہے سر تالیہ جیسی فین گرل پہلی دفعہ وزیر اعظم سے ملے گی اور اپنا کیمرہ آن نہیں رکھے گی میرے پاس وہ کلپ موجود ہے اور آپ بڑے سکون سے اینکر کو دیکھا آپ بریک کے بعد اسے چلا سکتے ہیں پورا ملک خود دیکھ لے گا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی چہرے کے ساتھ اس نے ادھر فکرہ مکمل کیا اور ادھر اینکر کا چہرہ خوشی اور جوش سے دمکنے لگا اسرا دمبا تھی اور فاتح مسکرا دیا وہ اب اینکر کو وہ کلپ دے رہی تھی جس میں صوفیہ کے دھمکانے والے دو فکرے مہارت سے ایڈٹ کیے گئے تھے اور وہ مسکرا کے فخر سے اپنی چیف آف اسٹاف کو دیکھ رہا تھا جس کی حاضر دماغی اور انتھک محنت آج ان کے کتنا کام آ رہی تھی یہ لڑکی جو سوشلائٹ تھی اور آرام سے عیش پسند زندگی گزار سکتی تھی آج سیاست کی بھول بھلائیوں میں آستینیں چڑھائیں اس کے ساتھ بھٹکتی پہ رہی تھی اس کے رستے کے کانٹے چن رہی تھی ہر طرف سے اس کی حفاظت کر رہی تھی تالیا ایک جیم ہے اسرا نے ستائش سے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکا اور مجھے خوشی ہے کہ تم اسرا اس کو ہماری زندگیوں میں لائی ہو البتہ فاتح اور تالیہ نے صبح کی اس تلخ گفتگو کے بعد کوئی ایسی بات نہیں کی تھی وہ اب سنجیدگی سے کام کر رہے تھے یوں جیسے صبح کچھ ہوا ہی نہ ہو واپسی پہ اشر کار ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ سارا رستہ خوشی سے چہکتا آیا انٹرویو اور پھر وزیر اعظم کے منہ پہ تمانچہ مارتی ویڈیو ہٹ ہو چکی تھی بارسن نیشنل کے ووٹرز کے توصیفی پیغامات سے سوشل میڈیا بھرا پڑا تھا پولز کی ریٹنگز بھی مثبت آ رہی تھی فاتح اور اسرا کو ان کے گھر اتارا تو تالیہ اتر کے باہر جانے لگی اسے بس سٹاپ تک جانا تھا مگر اسرا نے روک لیا تالیہ ایک پینٹنگ خریدی ہے میں نے اسے دیکھتی جاؤ وہ دوستانہ انداز میں بولی تو وہ انکار نہیں کر سکی اس دن کے بعد آج پہلی دفعہ وہ دونوں یوں آمنے سامنے آئی تھی اور تالیہ چاہ کے بھی اس روز کی تلخی کو بھلا نہیں سکی تھی فاتح اور اشر اپنے اپنے فون سامنے کیے تبصرے کرتے ڈرائنگ روم کی طرف چلے گئے اور اسرا محمود اسے اپنے کچن میں لے آئی تالیہ قدرے لیا دیا انداز اپنائے ہوئی تھی چپ چپ سی اس کا اسرا سے خوش اخلاقی سے بات کرنے کا اس وقت کوئی موڈ نہیں تھا یہ دیکھو اچھی ہے نا اسرا دیوار پہ آویزا ایک قیمتی پینٹنگ دکھاتی خود ہی اس کی تاریخ بتانے لگی وہ ہوں ہاں کر کے سنی گئی مجھے تمہارا شکریہ بھی ادا کرنا تھا اسرا اس کی طرف پلٹی اور گہری سانس لے کر کہنے لگی سٹول ابھی تک سر پہ تھا اور سادہ چہرے کے دونوں طرف ٹاپس دمک رہے تھے تالیہ تم نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے یہ میری جاب ہے مسز اسرا وہ ہنوز پارک تھی بس یہ بات ختم ہو اور وہ وہاں سے بھاگ جائے مگر تم نے جاب سے بڑھ کے کیا ہے میں تمہارے ساتھ درمیان میں تلخ ہو گئی تھی اسرا کی نظریں جھک گئیں میری انسیکیورٹی کہہ لو یا کیا میں بہت خوف میں تھی ہر چیز چھن جانے کا خوف فاتح جولیانہ سکندر یوں لگتا تھا سب کو کھولوں گی مگر آریانہ کی حقیقت معلوم ہوئی تو اس نے مسکرا کے پلکیں اٹھائیں تو وہ بھیگ رہی تھی تو میں نے اپنے سب سے بڑے خوف کو فیس کر لیا تالیہ یقین کرو وہ میرے لیے ایک واٹر شیڈ مومنٹ تھا اور اب میں اپنے رویے کا ازالہ کرنا چاہتی ہوں مسز اسرا میرے اور آپ کے تعلقات ہمیشہ درست رہے ہیں مجھے آپ سے کوئی گلا نہیں ہے باقی یہ آپ کا اور فاتح صاحب کا معاملہ ہے سوری لیکن میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتی وہ اسی رکھائی سے بولی تو اسرا پہ جیسے اوس پڑ گئی پھر اس نے گہری سانس بھری بس میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی وہ دھیما سا بولی تو تالیا کو اپنے لہجے کی خشکی کا احساس ہوا زبردستی مسکرائی اور اسرا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا میں نے کہا نا میں اپنی جاب کر رہی ہوں آپ کی وجہ سے تو ملی ہے مجھے یہ جاب اوکے اسرا پورے دل سے مسکرائی پھر گھڑی کو دیکھا کھانا کھا کے جانا میں رات کو کھانا نہیں کھاتی تو بالکل نہیں لیتی تو پھل کھا لو نا اس نے اصرار کیا مگر تالیہ سے مزید خوش اخلاقی نہیں دکھائی جا رہی تھی مجھے گھر جانا ہے جلدی ہے وہ چند فکروں میں جان چھڑا کے باہر آئی تو چہرے کے زاویے بگڑے ہوئے تھے اتنا دل مار تو دیا ہے اپنا دونوں کی صلاح بھی کروا دیے اب اس کی پہلی بیوی سے ہنس ہنس کی باتیں کروں یہ مجھ سے نہیں ہوگا تالیہ مراد کو دوستوں کی کمی نہیں ہے جو اسے اسرا سے دوستی نبھانی پڑے اس گھر میں مزید رکنا اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا یہاں فاتح کی فیملی کی ساری نشانیاں تھیں اس کے بچے بیوی تصویریں اور وہ اس فیملی کا حصہ نہیں تھی دل بار بار کٹنے لگتا تھا تالیہ اشر نے اسے تب پکارا جب وہ گیٹ سے باہر نکل رہی تھی وہ تحمل سے پلٹی جی ایش آبنگ اس وقت بہت خوش ہیں اور اتنی خوشی ان سے عموماً غلط فیصلے کرواتی ہے وہ سوچنے والے انداز میں کہتا قریب آیا تو وہ چونکی وہ کیا کرنے کا سوچ رہے ہیں یہ تو مجھے نہیں معلوم مگر میرا اندازہ ہے کہ کل وہ شاید بغیر کسی اطلاع کے عوام کے درمیان جانا چاہیں گے کسی ریسٹوران کسی اسٹال پہ لوگوں سے جا کے بات کرنا چاہیں گے ہرگز نہیں وہ تیزی سے بولی ہم کبھی بھی اپنے امیدوار کو بغیر تیاری کی یوں پبلک میں نہیں بھیج سکتے وہی تو میں سوچ رہا ہوں مگر میں آبنگ کو جانتا ہوں ان کو مصنوعی فوٹو آپس نہیں پسند وہ قدرتی قسم کا فوٹو آپ کرنا چاہیں گے نہیں اشر ہرگز نہیں چیزیں کنٹرول سے نکل جاتی ہیں ایسے وہ اگر کسی بھی ریسٹورینٹ میں گھس گئے تو ہمیں کیا معلوم سامنے صوفیہ کے ووٹرز بیٹھے ہوں فوٹو آپ کا ایک طریقہ ہوتا ہے پروٹوکول ہوتا ہے ہمیں اپنی مرضی کی جگہ تیار کرنی ہوگی تو پھر ایک کام کرتے ہیں وہ تھوڑی کھجاتے ہوئے سوچ سوچ کے بول رہا تھا تو وہ دھیان سے سننے لگی اگلی صبح معمول کے مطابق اشر فاتح کی کار ڈرائیو کر رہا تھا اور تالیہ فرنٹ سیٹ پہ براجمان اپنے موبائل پہ لگی تھی سنہرے بالوں کو جوڑے میں باندھے سیاہ کوٹ اور اسکرٹ پہنے اس نے فلیگ پن کوٹ پہ اوپر لگا رکھی تھی فاتح پچھلی سیٹ پہ بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا اینپ ناک پہ جمی تھی اور ابرو ستائشی انداز میں اٹھے تھے تاشا تم نے اس لڑکی ایمان کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیا ہے وہ خبر پڑھتے ہوئے بولا تو تالیہ نے گردن موڑ کے اسے دیکھا یقین کریں ایک عورت کو تباہ کر کے مجھے خوشی نہیں ہوئی مگر میدان جنگ میں بے رحمی دکھانی پڑتی ہے کیوں نہ ہم فاتح نے مسکراتے ہوئے چہرہ اٹھایا اس کو استعمال کریں اشر اور تالیہ نے ایک خاموش نگاہ کا تبادلہ کیا پھر وہ دوبارہ مڑ کے اجنتے سے فاتح کو دیکھنے لگی ہریسمنٹ ایشو کو مگر کیسے بی این کے ڈھائی لاکھ ووٹرس ہیں ان میں سے ڈیڑھ لاکھ عورتیں اور ٹین ایجرس ہیں جی سر تو وہ واقعی نہیں سمجھی تھی اور ان سب کو کبھی نہ کبھی ہریسمنٹ فیس کرنی پڑی ہوگی اگر میں اس ایشو کو اپنی کیمپین کا منشور بنا لوں تو عورتیں ہم سے ریلیٹ کر سکیں گی ہم ایمان کی گیند کو اپنے لیے استعمال کر لیتے ہیں وہ طے کر چکا تھا اور اب مطمئن سا مسکرا کے ان کو اطلاع دے رہا تھا اچھا خیال ہے آبنگ اشر کھنکارا شام میں آپ انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کو ہوں ہوں انٹرویو بورنگ ہوتے ہیں اس نے کھڑکی سے باہر کھلی سڑک کو دیکھا مجھے یہ بات پبلک میں کرنی چاہیے اشر نے نظریں ٹیڑھی کر کے تالیہ کو دیکھا اور مسکراہٹ دبائی اس نے البتہ چہرہ سنجیدہ بنائے فوراً ٹوکا سر ہم یوں پبلک میں نہیں جا سکتے فوٹو آپ کا ایک طریقہ ہوتا ہے لوکیشن ہماری مرضی کی ہونی چاہیے اور تاشا پلیز مجھے اپنے عوام میں جانے کے لیے اتنے تکلفات کی ضرورت نہیں ہے ادھر کہیں کار روک دو وہ بیزار ہوا تو تالیہ اور اشر نے ایک خاموش نظر کا تبادلہ کیا اوکے سر پھر کسی مال میں چلتے ہیں وہاں سیکیورٹی بہتر ہوگی یہاں سے رائٹ لے لیں ایش وہ بظاہر ہار مانتے ہوئے بولی کچھ دیر بعد وہ ایک مال میں موجود تھے گراؤنڈ فلور کا فرش شیشے کی طرح چمک رہا تھا اور گردن اٹھا کے دیکھو تو اوپر تک کئی فلورز اور ان کی گیلریز دکھائی دیتی تھی کارنر میں ایک چائے کا اسٹال لگا تھا جس میں ایک اسکارف والی معمر عورت چولہے پہ کھڑی تھی اور اس کے ساتھ ایک ہیلپر لڑکا موجود تھا اسٹال کے دوسری طرف چند اسٹول رکھے تھے جو چائے پینے والوں کے لیے تھے ایک سٹول پہ وان فاتح بیٹھا تھا اور ہاتھ میں چائے کا کپ تھا آستینے لاپرواہی سے موڑے کوٹ ندارد تائی ڈھیلی کیے وہ آرام دہ سا بیٹھا مسکرا کے ارد گرد جمع ہوئے لوگوں کو سن رہا تھا توقع کے مطابق تھوڑی ہی دیر میں ہجوب سا ارد گرد اکٹھا ہو گیا لوگ موبائل اٹھائے تصاویر اور ویڈیوز بنا رہے تھے دو تین رپورٹرز بھی وہاں پہنچ گئے اور ہجوم میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگے تالیا اور اشر ذرا فاصلے پہ کھڑے تسلی سے اسے دیکھ رہے تھے چائے کا اسٹال یو شور چے تالیہ یہ ٹھیک رہے گا ڈونٹ وری اس عورت کو کل سے معلوم تھا کہ وان فاتح یہیں آئیں گے ہجوم بھی ہماری مرضی کا اکٹھا کیا گیا ہے کوئی بھی شخص غیر متوقع بات نہیں پوچھے گا کافی پیسے لگائے ہیں میں نے وہ مسکرا کے بولی تھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ہراسمنٹ ایشو پہ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ لوگ اپنے ہی ہیں گڈ وہ مطمئن ہو گیا تو خاتون مجھے بتائیے فاتح کوہنی اسٹال کے کاؤنٹر پہ رکھے دلچسپی سے بوڑھی عورت سے پوچھ رہا تھا آپ کو کبھی ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے اب تو میری عمر نہیں ہراسمنٹ والی خاتون نے گہری سانس لے کر کہا تو سارے میں کا گنج اٹھا مگر ہراسمنٹ تو ہوتی ہے فاتح صاحب ہر جگہ ہوتی ہے سڑکوں پہ ہمارے ملک میں کم ہوتی ہے مگر آفیسز میں تو لازمی ہوتی ہے بھائی سچ تو سچ ہے ہاں تو لڑکیاں اگر اسکارف کے نیچے کھلے کپڑے پہنے تو انہیں کوئی تنگ نہ کرے ہجوم میں سے کسی نوجوان نے کہا تو فاتح نے مسکرا کے اسے دیکھا تو تمہارے خیال میں نہیں ہوتا بلکہ افسولہ طیارہ ہوتا ہے جو ہر حملہ آور کو روک سکتا ہے اس نے اس لڑکی کو مخاطب کر کے پوچھا کیا ہریسمنٹ اسی لیے نہیں ہوتی سر کہ عورتیں خود کو ٹھیک سے نہیں ڈھامتی لڑکا ذرا کنفیوزڈ ہو گیا تھا تمہیں معلوم ہے ایک دلچسپ تحقیق ہوئی تھی جس میں ریپ شدہ خواتین اور بچیوں کے وہ لباس اکٹھے کیے گئے جو انہوں نے ریپ کے وقت پہن رکھے تھے وہ اپنے ارد گرد دائرہ صورت اکٹھے لوگوں سے کہہ رہا تھا ساتھ ہی کاؤنٹر پہ رکھی چائے کی پیالی کے کنارے پہ انگلی بھی پھیر رہا تھا دور کھڑی تالیا اس انداز کو پہچانتی تھی وہ جیا میں کھڑے چائے کی پیالی تھامے فاتح رامزل کو پہچانتی اور جانتے ہو سب کے لباس مختلف تھے کسی کا لباس پورا تھا کسی کا کھلا کسی کا تنگ تو کسی کا چھوٹا اس لیے صرف لباس کو الزام دینا چھوڑو لباس وہاں کیسے میٹر کر سکتا ہے جہاں ابایا حجاب والی بھی ریپ ہوتی ہیں اور آٹھ سال کی فراک والی بچی بھی ذمہ دار کون ہے کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کون ہے مجمے میں اس سے کسی نے دہرایا کچھ لوگ وکٹم کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں ضرور لڑکی نے کچھ کیا ہوگا اسے وکٹم شیمنگ کہتے ہیں جو شدید قابل مذمت رویہ ہے کچھ لباس کو کچھ معاشرے میں پھیلی فلموں اور پورنوگرافی مٹیریل کو مگر میں ان سب کو غلط سمجھتا ہوں وہ کیوں سر کیونکہ جب قتل ہوتا ہے تو آپ لوگ مقتول کو قصوروار ٹھہراتے ہو کہ شاید مقتول کے لباس نے قاتل کو اکسایا ہوگا یا شاید معاشرے میں پھیلی تشدد انگیز ویڈیو گیمز نے قاتل کو ایسا بنایا ہو نہیں نا آپ سب قاتل کو قصوروار ٹھہراتے ہو کیونکہ قاتل خود گار ہوتا ہے اسی معاشرے میں باقی ہم سب بھی رہتے ہیں سب تو قاتل نہیں بنتے سب تو کسی کو مارنے نہیں لگ جاتے ہاں تشدد انگیز ویڈیو گیمز اور فلمیں اچھی نہیں ہوتی مگر ہر ایک تو ان کے باعث قاتل نہیں بن جاتا نا ایسے ہی اچھے برے لباس سب پہنتے ہیں ہم میں سے ہر کوئی تو عورتوں کو ہراس کرنے نہیں لگ جاتا ایسے میں قصوروار کون ہوا صرف وہ مرد جو ہریس کر رہا ہے صرف وہ مرد وہی قصوروار ہے مذمت اس کی کرنی چاہیے وکٹم کے لباس کو وجہ بنا کے ہریسر کے عمل کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے ہم قتل کو جسٹیفائی نہیں کرتے تو ہریسمنٹ کو کیوں کرتے ہیں ایک بچی ریپ ہوتی ہے تو لوگ ماں باپ سے لے کر بچی کے لباس تک کو پہلے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یہ غلط رویہ ہے گناہ گار کو الزام دینے کی عادت ڈالیں وکٹم کو نہیں آپ لوگوں کو اس بارے میں سوچنا ہوگا یہ کہتے ہوئے اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا تو گھون بھر کے جیسے مزہ نہیں آیا یہ ٹھنڈی ہو گئی کپ نیچے کیا تو ایک لڑکی نے مجمے میں سے سر نکال کے تنزیہ پکارا فاتح صاحب آپ تو یوں کہہ رہے ہیں جیسے اکثر ان چائے کے اسٹالس پہ آتے ہوں آپ کو تو آپ کے ذاتی گارڈ ہاتھ میں چائے کافی لا دیتے ہیں یہاں تو عام لوگ آتے ہیں سر آپ تو صرف فوٹو آپ کے لیے آئے ہیں لڑکی کی آواز اونچی تھی مجمع سے ہٹ کے کھڑی تالیا کی مسکراہٹ غائب ہوئی وہ الرٹ سی سیدھی ہوئی اشر نے بھی چونک کے اسے دیکھا ہمارے مخالف اخبار کے رپورٹر کو نہیں ہونا تھا یہاں اس کو میں جانتا ہوں یہ مخالف ہے خبر پھیل گئی ہوگی اب کیا کریں وہ بھی پریشان ہو گئی بھرے مجمع میں بدمز کی کسی صورت قابل قبول نہیں تھی میں دیکھتا ہوں اشر آگے بڑھنے لگا تو تالیہ نے روکا ایک منٹ ان کو خود سنبھالنے دو اسٹول پہ بیٹھے فاتح نے لڑکی کے طنز کے جواب میں مسکرا کے سر جھٹکا اور دلچسپی سے اسے دیکھا تو آپ کا خیال ہے وان فاتح ایک شہانہ زندگی گزارنے والا آدمی ہے جسے عام لوگوں کے مسائل کا علم نہیں ہے سر میرا خیال ہے کہ آپ صرف فوٹو آپ کر رہے ہیں کیمپین سٹنٹ اگر آپ کو عام لوگوں کے مسائل کا علم ہوتا تو آپ روز ایسے چائے اور سوپ کے سٹالز پہ آتے اور لوگوں کے مسئلے سنتے رپورٹر بہت پکی تھی اور اعتماد سے بول رہی تھی تالیا نے غصے بھری بے بسی سے مٹھی بھینچی مگر وہ اس وقت کچھ نہیں کر سکتی تھی اگر اللہ نے مجھے پچاس گھنٹے کا دن دیا ہوتا تو میں روز کے دو گھنٹے ایسے ہی کاموں میں گزارتا لیکن اگر میرا سارا دن پارٹی امور سنبھالنے میں گزر جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ لوگوں سے ریلیٹ نہیں کر سکتا موجمہ خاموش ہو گیا تھا اور سب باری باری رپورٹر اور فاتح کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے ٹینس کورٹ میں گیند کو ایک کھلاڑی سے دوسرے تک جاتے دیکھا جاتا ہے تو آپ مان لینا کہ آپ صرف ایک سٹنٹ کرنے آئے ہیں یہاں نہ کہ یہ آمسی چائے پینے کیونکہ آپ کے ہاتھ میں پارلیمنٹ جاتے ہوئے عموماً بکس کا کافی گلاس ہوتا ہے جس پہ بیرسٹا آپ کے باڈی مین یا سیکریٹری کا نام لکھتا ہے وہ بھی غلط سپیلنگ کے ساتھ جس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی کافی بھی خود نہیں خریدتے ساتھ ہی رپورٹر نے ایک استحزائیہ سا اشارہ اس کے ہاتھ میں پکڑی پیالی کی طرف وان فاتح کی مسکراہٹ غائب ہوئی چہرہ سنجیدہ ہوا آنکھیں چھوٹی کر کے رپورٹر کو دیکھا آپ یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ مجھے چائے کے بارے میں کچھ نہیں معلوم مڑ کے اسٹال کے چولہے کے پیچھے کھڑی معمر عورت کو پکارا خاتون آپ ادھر آ جائیے واسطی نے فولڈ کرتا اٹھا اور گھوم کے چولہے کی پچھلی طرف آیا معمر عورت ہکا بکا رہ گئی پیچھے تو ہٹ گئی مگر پریشان تھی میں کر لیتی ہوں فاتح صاحب یہ پلان کا حصہ نہیں تھا جو اسے بتایا گیا تھا ایک چائے کے عاشق کو اپنے عشق کی توہین برداشت نہیں ہے خاتون یہاں مزید برتن رکھ دیں وہ برنر کے پیچھے آ کھڑا تھا آستین اوپر چڑھائے ہتیلیاں میز کے کناروں پہ رکھے مسکرا کے اس نے رپورٹر کو دیکھا وہ بھی مسکرائی جیسے چیلنج دے رہی ہو کہ یہ ڈرامہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا دائرہ صورت ہجوم میں دبی دبی پرجوش آوازیں گونجنے لگی لوگ مسکراتے ہوئے چہکتے ہوئے ویڈیوز بنا رہے تھے اشر سے مزید برداشت نہ ہوا اب یہ اسٹنٹ ختم کرنا پڑے گا آبنگ خود کو امبیرس نہ کر دیں نہیں رکو وہ بس اسے دیکھ رہی تھی صرف چائے ہی تو ہے وہ بنا لیں گے اشر نے بے یقینی سے اسے دیکھا اول تو انہوں نے ساری زندگی چائے نہیں پی اور دوم ان کو تو خود سے انڈا ابالنے کی بھی عادت نہیں ہے ایش جس شخص کے ہاتھ میں ہم نے پورا ملک دینا ہے اس کے ہاتھ میں چند پتے اور پانی دینے سے مت ڈرے اپنے لیڈر پہ بھروسہ رکھے وہ گہری سانس لے کر سینے پہ بازو لپیٹے وہیں کھڑی دیکھنے لگی فاتح اب ایک شیشی سے چند پتے نکال کے انگلیوں میں مسل کے ابلتے پانی میں پھینک رہا تھا سر کہوا تو ہر کوئی بنا لیتا ہے لیکن رپورٹر جو سامنے کھڑی تنقیدی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تھی فاتح نے اسے ٹوک دیا یہ صرف کہوا نہیں ہے اس نے چہرہ برتن پہ جھکا کے آنکھیں مون دی اور مہک دار سانس اندر اتاری پھر سیدھا ہو کے بولا یہ روسی بلینڈ ہے سیاہ چینی چائے اور غالباً ہندوستانی پتی کا مکسچر اس کو صبح کے وقت پیا جاتا ہے البتہ یہ دوسری شیشی کھولی سونگھی اور پھر چند پتے نکال کے دوسرے ابلتے پانی کے برتن میں پھینکے یہ سب چینی چائے ہے اور اس میں چمبیلی کے پھول شامل کیے گئے ہیں یہ شام کے وقت پی جاتی ہے اور یہ وہ ایک ایک شیشی اٹھاتا پتے نکال کے برتن میں جھونکتا اور دوسری شیشی اٹھا کے بتانے لگتا یہ کشمیری چائے کا بلینڈ ہے اس میں غالباً رک کے پتوں کی مہک کو قریب کر کے سونکھا غالباً بلیک پتی کی مختلف اقسام اور انڈین مسالے ڈالے گئے ہیں اور اس کو اس مقدار میں مکس کیا جاتا ہے جس میں قدیم نیپالی کیا کرتے تھے اور ہماری رپورٹر کا خیال تھا کہ وان فاتح کو چائے کے بارے میں کچھ نہیں معلوم اس نے ساتھ ہی مسکرا کے تائیدی نظروں سے بڑھیا کو دکھا جو منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی فوراً گڑبڑا کے سر ہلا دیا جی یہ رشین بلینڈ ہی تھا اور دوسری والی چمبیلی کی سبز چائے تھی اور تیسری نیپالی ریسپی والی کشمیری چائے رپورٹر کی مسکراہٹ اب سمٹ چکی تھی البتہ اس نے بظاہر بے نیازی سے شانے اچکائے لوگ پرجوش سے بولتے مسلسل تصاویریں بنا رہے تھے اس کو بند کر دیں فاتح نے خاتون کو چولہا بند کرنے کا اشارہ کیا تو اس نے جلدی سے سوئچ آف کیا ہماری مہمان اب ہمیں بتائیں گی کہ انہیں چائے کیسی لگی اس نے بڑی سادگی سے چائے کو چینک میں انڈیلا اور پھر بڑھیا نے جلدی سے شیشے کی پیالیاں ٹرے میں سجا کے سامنے کی وان فاتح نے چینک بلند کر کے پیالیاں بھرنی شروع کی سنہری سنہری سی دھار آبشار کی طرح اندر گرنے لگی یہ سب بہت مانوس تھا اور اس کے ہاتھ یوں کام کر رہے تھے جیسے ان کو برسوں سے عادت ہو اگر مجھے ملک کی باغ دوڑ نہ سنبھالنی ہوتی خاتون وہ لڑکی کو دیکھتے ہوئے چائے پیالیوں میں اتنی مہارت سے انڈھیل رہا تھا کہ ایک قطرہ بھی نہ جھلکتا تھا ہر پیالی میں گھون بھر ڈال کے دھار اگلی میں چلی جاتی پھر واپس پیچھے آتی ساری پیالیاں ایک ساتھ بھری جا رہی تھی اور لوگوں کی متھیر نظریں اس کرتب پہ جمی تھیں تو میں شیف بننے کو ترجیح دیتا مگر مسئلہ یہ ہے کہ مجھے زیادہ بڑے مسئلے حل کرنے ہیں اور میرے پاس فوٹو آپس کے لیے ٹائم نہیں ہے مگر ایک پیالی اٹھا کے بازو بڑھا کے لڑکی کی طرف بڑھائی جس کے کندھے اور چہرے کے زاوی اب تک سیدھے ہو چکے تھے مگر آپ کو کافی کی جگہ چائے پہ آ جانا چاہیے کیونکہ یہ زیادہ ریفریشنگ ہوتی ہے لوگ تالیاں بجانے لگے اور وہ مسکرا کے واپس سیدھا ہوا اب وہ خاتون ان ورکرز میں چائے سرو کرنے لگی رپورٹر لڑکی نے ہار ماننے والے انداز میں کندھے اچکائے اور پیالی سے گھون بھرا اچھی ہے مگر اب دیکھنا ہے کہ کیا آپ ملک بھی اتنا اچھا چلا سکتے ہیں یا نہیں آپ مجھے موقع دیں یہ وقت بتائے گا کہ وان فاتح کو کیا کرنا آتا ہے اور کیا نہیں پھر وان فاتح نے صرف مسکرا کے مجمے کی طرف الوداعی انداز میں ہاتھ بلند کیا وہ مڑا تو گارڈز فوراً اس کی طرف بڑھے ان کی میت میں چلتا اس جگہ تک آیا جہاں دمبا خود کھڑا اشر اور مطمئن سی تالیاں نظر آتی تھی اب فاتح کی مجمے کی طرف پوش تھی اور وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے تھے اسی لیے اس کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی اور وہ قریب آتے ہی دبی آواز میں خود کو کوستے ہوئے بولا تھا یا اللہ آئندہ بغیر تیاری کے کبھی فوٹو آپ نہیں کرنا نیور جھرجری لے کر وہ آگے بڑھا تو وہ مسکراہٹ دبائے پیچھے لپکی ریلیکس باس آپ نے اچھا سنبھال لیا بچت ہو گئی ابنگ آپ کو چائے کے اتنے نام کیسے معلوم تھے اشر ان کے ساتھ تیز تیز چلتا تعجب سے پوچھ رہا تھا شیشوں پہ انگریڈینٹ لکھے تھے یار میں نے پڑھ لیے تھے مگر سر آپ کا اعتماد یہ بتا رہا تھا کہ آپ ان خوشبوں کو پہچانتے تھے اس میں کون سی راکٹ سائنس تھی ہر کوئی پہچانتا ہے خوشبوؤں کو وہ بے پرواہی بھری خفکی سے بولتا تیز تیز چل رہا تھا تالیہ بھی خود مسکراتی ہوئی چل رہی تھی اشر ابھی تک حیران تھا البتہ فاتح نے کنکھیوں سے اسے دیکھا تو ماتھے پہ بل پڑے تم اتنی خوش کیوں ہو بندہ ہارا کی بیٹی نے شانے اچکائے وان فاتح کو چائے بناتے دیکھنا ایک ایسا منظر ہے جو روز روز دیکھنے کو نہیں ملا کرتا اسے ہنسی آ رہی تھی اور وہ بد وقت اسے قابو کیے ہوئی تھی چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا فاتح نے کچھ سخت سا بڑ بڑا کے اسے تمیز سے چلنے کو کہا اور آگے چلتا گیا مگر تالیا کے لبوں سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی اس نے اسی لیے چائے کے اسٹال کا انتخاب کیا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی وہ چائے خانے میں لگے موجنے کو سنبھال سکتا تھا شام ہوئی تو بی ایم کے آفس کی شیشے کی کھڑکیوں کے باہر چھاتا اندھیرا واضح دکھائی دینے لگا آفس کے سارے ہالس میں سفید بتیاں جل اٹھی اکثر لوگ چھٹی کر کے گھر جانے کی تیاری کرنے لگے البتہ کچھ ذمہ دار افراد اپنے آفیسز میں کام کرتے دکھائی دے رہے تھے ایسا ہی گلاس والس کا ایک بڑا سا آفس تھا جس میں ممبر پارلیمنٹ ادیب سوت اپنی پاور چیئر پہ بیٹھا کام کرتا دکھائی دے رہا تھا اس کا آفس اس کتار میں تھا جہاں سارے آفیسز شیشے کی دیواروں سے بنائے گئے تھے سامنے راہداری تھی اور اس کے پاس کیبن بنے تھے دروازہ کھلا اور تالیا اندر داخل ہوئی تھی ادیب نے سر اٹھایا پھر مسکرایا اور اینک اتار کے رکھی آئیں تالیہ میں آپ ہی کا منتظر تھا آپ نے ایمان کے کیس کو بہت اچھے سے ہینڈل کیا وہ مسکرا دی اور سامنے آ کھڑی ہوئی لمبی سیاہ اسکرٹ پہ سفید منی کوٹ پہنے وہ سر پہ سفید ہیئر ترچا جمائے ہوئی تھی آپ نے پوچھا تھا کہ اس نے آپ ہی کے ساتھ یہ کیوں کیا تو میرے پاس آپ کا جواب موجود ہے او گریٹ ادیب نے لیپ ٹاپ پرے دھکیلا اور دونوں ہاتھوں کو تھکاوٹ سے دباتے ٹیک لگائی تو بتائیے اس لڑکی نے مجھ پہ ہی الزام کیوں لگایا ہیٹ والی لڑکی چند لمحے مسکرا کے اسے دیکھتی رہی پھر گردن دائیں بائیں گھمائی اور دوبارہ اسے دیکھا یہاں اور کوئی نہیں ہے ادیب صاحب آپ اپنی آسکر وننگ اداکاری ترک کیوں نہیں کر دیتے نیم روشن آفس میں لمحے بھر کو سناٹا چھا گیا پھر ادیب کے ماتھے پہ شکنے ابھری ایکسکیوز می اجنپے سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا اوہ پلیز اس نے بیزاری سے سر جھٹکا ہم دونوں کو معلوم ہے اور پہلے دن سے معلوم ہے کہ ایمان سچ کہہ رہی تھی آپ واقعی اس کو نازیبا ای میلز بھیجا کرتے تھے ادیب چند لمحے اس کو دلچسپی سے دیکھتا رہا پھر مسکرایا چیتالیہ آپ کو شاید خود بھی نہیں معلوم کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اس نے بڑے اطمینان سے کہا وہ بالکل بھی پریشان نہیں تھا ہم دونوں کو معلوم ہے کہ ہم سب پہلے دن سے ہی اداکاری کر رہے ہیں وہ تنزیہ مسکرا کے بتانے لگی بلکہ صرف میں نہیں وان فاتح بھی جانتے ہیں کہ آپ ایک ایسے پریڈیٹر ہیں جو ہر دوسری لڑکی کو ہراساں کرتا ہے رہی آپ کی بیوی تو وہ بھی آپ کے سارے افیئرس سے واقف ہے کیونکہ آپ دونوں ایک دوسرے سے سچ بولتے ہیں مگر وہ ٹھہری سیاسی بیوی طاقت کے کھیل کے لیے بھرم رکھنے کی عادی ہے اگر کسی کو نہیں معلوم تو پبلک کو نہیں معلوم کہ ایمان سچ کہہ رہی تھی بہت خوبصورت الزامات لگا رہی ہیں آپ مجھ پہ ادیب محظوظ انداز میں مسکرا کے بولا وہ ٹیک لگائے کرسی کو دائیں بائیں جھلا بھی رہا تھا مگر ایک جھول ہے اچھا جناب وہ کیا تالیہ نے ہیڈ اتار کے میز پہ رکھا وہ بدستور کھڑی تھی اگر میں نے واقعی ایمان کو نازیبا ای میل بھیجی تھی تو اس نے وہ پبلش کیوں نہیں کی کیونکہ اگر بات ای میلز پہ آتی تو فرانسکس تک چلی جاتی اور اس کو معلوم تھا کہ پھر اس کی آپ کو بھیجی ای میلس بھی سامنے آئیں گی اور وہ رسوا ہو جائے گی کیونکہ میں پہلے دن سے کہتی آئی ہوں کہ ایمان کو کسی نے ہراس نہیں کیا اس نے منیر الکلام کو ہراس کیا مگر خود ایمان کو کسی نے ہراس نہیں کیا وہ اسی لیے آپ کی نازیبا ای میلس نہیں دکھا سکی کیونکہ آپ کے اور اس کے درمیان جو تھا وہ دونوں کی رضامندی سے تھا اور اسے افیئر کہتے ہیں بہت خوب ادیب نے مسکرا کے سر کو خم دیا وہ سچ بول رہی تھی پھر بھی آپ پورا ہفتہ میڈیا کے سامنے میرے کردار کی گواہی دیتی رہی آپ نے ایمان کا ساتھ کیوں نہیں دیا کیونکہ میں سیاسی ورکر ہوں ادیب صاحب اور سیاست اسی گند کا تو نام ہے میں نے آپ کے کردار کی گواہی کہیں بھی نہیں دی میں نے تو صرف ایک کون کھیلا ہے میں آپ سے توجہ ہٹانے کے لیے منیر الکلام کو لائم لائٹ میں لے آئی اور ایمان دفاع پہ اتر آئی لوگ ایمان اور ادیب کو بھول کے ایمان اور منیر کی باتیں کر رہے ہیں آپ پارٹی لیڈر ہیں اور آپ کو بچانا ساری پارٹی کی مجبوری تھی آپ پہلے کہاں تھی اتنی اتنی دیر سے کیوں ملی آپ اس آفس کو بس ذرا آپ کی کلیگ نے مسکرا کے بات کی تو آپ اتر آئے نا اپنے انداز ہم نے وہی کیا جو اپنی پارٹی کے غداروں کے ساتھ کیا جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوبارہ یہ کام اس آفس میں کر سکیں گے یو نو پیاری لڑکی تمہاری باتیں بہت اچھی ہیں مگر اس نے معصومیت سے تھوڑی کھجائی تم کسی بھی صورت میرا بال بھی باقا نہیں کر سکتی کیونکہ تم نے خود سٹیج پہ چڑھ کے میرے حق میں اتنی تقریریں کی ہیں کہ ملیشیا میں کوئی یقین نہیں کرے گا کہ میں کسی کو ہریس کر سکتا ہوں تم بھی اخلاقی طور پہ میرے خلاف نہیں بول سکتی اور رہی ہریسمنٹ وہ میز کے عقب سے نکل کے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور جتاتی نظروں سے اسے تو بی بی ہریسمنٹ کبھی ثابت نہیں ہو سکتی ایک عورت کے اٹھ کے الزام لگا دینے سے دنیا مرد کو برد کے دار نہیں مان لیتی تالیہ نے مسکراتے ہوئے گردن کو نفی میں دائیں بائیں جنجش دی درست کہا ایک عورت کا الزام کچھ ثابت نہیں کرتا لیکن وہ مسکراتی ہوئی واپس دروازے تک آئی شیشے کی دیوار کو زور سے بجایا جیسے کسی کو اشارہ دیا ہو اور پھر مڑ کے ادیب کو دیکھا لیکن اگر عورت ایک نہ ہو تو ادیب کے ابرو اجھنتے سے بھینچے اس نے چونک کی تالیا کے عقب میں دیکھا شیشے کی دیوار کے پار بنے کیبن سے ایک دم چھ سات لڑکیاں اٹھ اٹھ کے آ کھڑی ہوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے وہ ایک زنجیر کی طرح راہداری میں کھڑی تھی اور ادیب کو دیکھ رہی تھی اینک والی فریدہ بھی سنجیدہ چہرہ بنائے ان کے ساتھ تھی ادیب بن سوت ایک دم سیدھا ہوا چونک کے تالیہ کو دیکھا ہریسمنٹ کو صرف ایک چیز ثابت کرتی ہے ادیب صاحب اور وہ ہے عورتوں کا ایک سے زیادہ ہونا ہیٹ والی لڑکی مسکرا کے کہہ رہی تھی تصور کریں اگر ابھی اسی وقت یہ لڑکیاں ان کاغذات کو اپنے آفس میں ڈورس پہ چسپاں کر دیں تالیہ نے اپنی زنبیل سے درد کارڈز کا ایک بنڈل نکالا اور بنڈل کو وہیں چھوڑے ایک کارڈ لیے باہر آئی بے احتیاطی سے بنڈل پھسلا اور سارے کارڈز فرش پہ بکھر گئے راہداری میں کھڑے ہو کے اس نے کارڈ دیوار پہ چسپاں کی یوں کہ باہر کھڑی لڑکیاں نہیں دیکھ سکتی تھی کہ کارڈ پہ کیا لکھا تھا مگر ادیب کو صاف نظر آ رہا اس کی چپتی نظریں اس کارڈ پہ جمی تھی جس پہ بڑا بڑا می ٹو لکھا تھا پیچھے کھڑی لڑکیاں ادیب کو دیکھ رہی تھی جب نے نے دیکھ دیکھ لیا لیا کہ وہ کارڈ کارڈ چکے ہیں تو اس اتار اور واپس آفس کے اندر آئی اور دروازے بند کر دیے شیشے کے ساؤنڈ پروف دروازے سے آواز باہر نہیں جاتی تھی تصور کریں اگر یہ سات لڑکیاں می ٹو کے ہیش ٹیگ سے ٹویٹ کریں اور دعویٰ کریں کہ آپ نے ان کو بھی ہریس کیا ہے تو ادیب کے ماتھے پہ بل پڑ چکے تھے میں نے ان میں سے ایک بھی لڑکی کو کبھی کچھ نہیں کہا وہ سچ کہہ رہا تھا وہ بہت چناؤ سے شکار کیا کرتا تھا کیا آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں مگر اوہ نہیں ہریسمنٹ کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہوتا تمہیں کیا چاہیے وہ اب کے تالیا کو دیکھ کے چبا چبا کے بولا تو تالیا نے ہاتھ کو جھلانے والے انداز میں اشارہ کیا جیسے شہزادی کہتی تھی تخت لیا اور لڑکیاں اس کا اشارہ دیکھ کے پلٹ گئیں وان فاتح آپ کا اپنے آفس میں انتظار کر رہے ہیں جائیے رستہ چھوڑ دیا ادیب اسے گھورتا ہوا باہر نکل گیا لڑکیوں کے کیبن کے پاس سے وہ بہت تیزی سے گزرا تھا نظر تک نہ ملائی اس کے جاتے ہی تالیہ نے جلدی سے سارے پلے کارڈز اکٹھے کیے لڑکیاں تب تک باہر آ چکی تھیں کیا کہا ادیب صاحب نے فریدا نے اشتیاق سے پوچھا وہ ہماری تنخواہ بڑھانے کے لیے ایچ آر میں بات کریں گے ہاں ہاں وہ سنبھل کے مسکرائی وہ فاتح صاحب سے معاملہ ڈسکس کرنے گئے ہیں مگر کہہ رہے تھے کہ یہ مشکل ہے میں نے کہا کہ لڑکیاں بہت خفا ہیں تو راضی ہو گئے تم لوگ ان کو اسمائل نہ دینا بس ناراض رہنا ان کے لیے پریشر کافی ہوگا اچھا اچھا فریدا مطمئن ہو گئی باقی لڑکیاں بھی پرجوش تھیں یہ پلے کارڈز کس چیز کے ہیں ایک نے پوچھ لیا یہ کچھ خاص نہیں پرنٹر نے ایکسٹرا چھپا دیے میں ان کو دیوار پہ لگا کے بس دکھا رہی تھی اس سے پہلے کہ اس کا کون کھل جائے وہ کاغذات سنبھالتی تیزی سے آگے بڑھ گئی وان فاتح کے آفس میں بے چین سا بیٹھا ادیب آگے ہو کے کہہ رہا تھا فاتح یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں میں اب خیال رکھوں گا تم جانتے ہو مجھے میں تمہیں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں اور میں نے پہلے دن سے تمہاری عزت رکھنی چاہیے مگر میری چیف آف اسٹاف بھی تمہیں جان ہی گئی اب میں کچھ نہیں کر سکتا وہ ٹیک لگائے بیٹھا سختی سے کہہ رہا تھا چہرہ سنجیدہ اور برہم تھا تم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ میری کیمپین چھوڑ کے ہاتھمی کا کیمپ جوائن کر لو وہاں تمہیں کوئی نہیں لے گا میں کہہ رہا ہوں نا اب ایسا نہیں ہوگا بس کرو ادیب اس نے سختی سے ہاتھ بلند کیا تو وہ چپ ہو گیا فاتح آگے ہوا اور غصے سے بولا تمہیں شرمندگی تک نہیں ہے ذرا سا بھی پچھتاوا نہیں ہے میں نے آج صبح اپنے ووٹرز کے درمیان بیٹھ کے وعدہ کیا ہے کہ جب میں پاور میں آؤں گا تو پارٹی میں کوئی ہراس کرنے والا نہیں بچے گا وہ ٹھیک ہے مگر ہم بعد میں اس کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں تم چیئرمین بن کے قانون بنانا اور ہم بعد میں بعد میں کیوں وہ سختی سے بولا ابھی کیوں نہیں کوئی بھی کام کرنے کا بہترین وقت ابھی ہوتا ہے اور میں آج سے اس منقولے پہ عمل کرنے جا رہا ہوں ادیب کچھ کہنے لگا درمیان میں مت بولو میری بات سنو جھڑک کے اسے خاموش کرایا رپورٹرز تمہارا انتظار کر رہے ہیں تم وہاں جاؤ گے اور کہو گے کہ تم اپنے بیٹے کے علاج کے لیے ریٹائرمنٹ لے رہے ہو تم ملک سے باہر جا رہے ہو وٹ ایور جو جھوٹ بھی تم گھڑنا چاہو گھر لو مگر ادیب بن سوت تم کچھ عرصے کے لیے مجھے اس آفس میں نظر نہیں آؤ گے آفس میں سناٹا چھا گیا ادیب نے لب ایک دوسرے میں پیوست کر دی اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا اس دوران تم اپنی فیملی پہ توجہ دو اور بہتر شوہر بننے کی کوشش کرو اب جاؤ وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں ٹھیک ہے آل رائٹ right. اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کے بے بسی بھرے غصے سے کہا فائن میں چلا جاؤں گا اس آفس سے مگر تمہیں اتنا سیلف رائٹیس بننے کی ضرورت نہیں ہے جو الزام آج تم مجھ پہ لگا رہے ہو تم پہ واپس پلٹ سکتا ہے ایکسکیوز می اس نے اجنتے سے ابرو اچکائے ادیب نے کھڑے ہو کے اپنے کوٹ کی شکنیں برابر کی ٹائی کی نوٹ کسی اور پھر گردن کڑا کے تلخی سے بولا تمہارے اور تمہاری پریٹی چیف آف سٹاف کے درمیان جو چل رہا ہے وہ مجھ سمیت بہت سے لوگوں کو نظر آ رہا ہے اچھا مجھے تو آج تک نہیں نظر آیا اگر فاتح کو افسوس ہوا بھی تھا تو بظاہر اطمینان سے کہا وان فاتح میں دور سے دیکھ کے عورت اور مرد کے درمیان چلتی ٹینشن تھام لیتا ہوں مگر خیر میں ہراسر ریڈیٹر چلا جاتا ہوں اس آفس سے مگر تم لوگ تم لوگ اپنی پارٹی جاری رکھو زور سے میز کے کنارے پہ ہاتھ مارا اور مڑ کے لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکلا چوکٹ پہ کھڑے اشر نے اسے جاتے دیکھا اور پھر اندر آیا یہ اتنا غصے میں کیوں تھا اسے وہ بتایا جو صبح ہم نے ڈسائڈ کیا تھا تو اس نے آخر میں وہی تلخی دکھائی جو ہر جاب سے نکالے جانے والا دکھاتا ہے او اچھا بڑا خبیص آدمی ہے یہ ویسے اشر ہنس سے ہوئے کرسی کھینچ کے بیٹھا میں حیران ہوں کہ آفس والوں کو اس کے کرتوت کیوں نہیں پتا تھے ابھی تک فاتح بس مسکرا دیا اور سامنے پڑی فائل کھولی چند لمحے وہ دونوں یوں ہی بیٹھے رہے آفس میں خاموشی چھائی رہی پھر فاتح نے نظریں اٹھا کے اشر کو دیکھا جو سوچ میں ڈوبا کھڑکی کی بلائنڈس کو دیکھ رہا تھا مجھے خوشی ہے کہ تم واپس آ گئے ہو ایش اشر چونکا پھر مسکرا دیا یہی چیزوں کی درست ترتیب تھی میں بھی خوش ہوں کہ میں نے چیتالیہ کی بات مان لی فاتح نے مسکرا کے اینک لگائی اور فائل کے صفحے پلٹانے لگا اشر کچھ دیر بیٹھا الفاظ تولتا رہا پھر لہجے کو سا بنایا واقعی شادی شدہ ہیں کیا فاتح نے اینک کے اوپر سے نظر اٹھا کے غور سے اسے دیکھا کہتی تو وہ یہی ہے ہم اشر نے نظریں جھکا دی وہ جیسے سوچ میں تھا فاتح غور سے اسے دیکھ رہا تھا ایش تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے اشر چونکا پھر سنبھل کے مسکرایا یوں ہی پوچھ رہا تھا کیونکہ ہم ایک ٹیم ہے تو اور تم اس کے لیے فیلنگز رکھنے لگے ہو اس کی گہری آنکھیں اشر پہ جمی تھی وہ لمحے بھر کو چپ ہوا پھر بے بسی سے شانے اچکائے مجھے نہیں معلوم فاتح نے اینک اتاری اور فائل بند کر کے اس پہ رکھی اسرا کو ہمیشہ سے لگتا تھا تم دونوں کے درمیان کچھ ہے یا ہونے جا رہا ہے ہمارے درمیان بہت ساری دفتری سیاست آ گئی ہے آبنگ وہ خاموشی سے لب کاٹتا رہا کیا کہتا کہ جس دن وہ پہلی دفعہ سرخ لباس میں اسرا کی گیلری میں داخل ہوئی تھی اور اس نے اسے اوپر سے آتے دیکھا تھا اس دن سے اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکا تمہاری بہن اس سب سے بہت خوش ہوتی اگر تاشا شادی شدہ نہ ہوتی مگر فاتح نے وقفہ دیا تو اشر کا ماتا چھنکا وہ آگے ہوا مگر کیا تاشا نے مجھے اس روز کہا تھا کہ وہ اپنے شوہر سے علیحدگی کا سوچ رہی ہے اشر محمود کا سانس رک گیا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ خبر اسے ایسے بے چین کر دے گی باقی وہ بے یقین تھا دیکھو جب تک وہ علیحدہ نہیں ہوتی تو مجھ سے کوئی امید نہیں لگا سکتا لیکن تب تک تم اپنے اور اس کے درمیان سے جھوٹ اور سیاست کو نکال کر سکتے ہو اشر کے کندھے ڈھیلے پڑے وہ مایوس نظر آنے لگا اب شاید دیر ہو گئی ہے سچ بولنے کے لیے کبھی دیر نہیں ہوتی صرف سچائی ہی دو لوگوں کے رشتے کو مضبوط کرتی ہے تم اگر اس کے لیے مخلص ہو تو پہلے اپنے اور اس کے درمیان سچائی لاؤ تاکہ تم اسے کھو نہ دو وہ نرمی سے سمجھا رہا تھا اشر نے تجبذ سے اسے دیکھا آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ مجھے اسے نہیں کھونا چاہیے وان فاتح سادگی سے مسکرائے کیونکہ تالیہ مراد جیسی لڑکی سے آپ زندگی میں ایک بار ہی ملتے ہیں وہ ایک فکرہ اشر محمود کے سارے فیصلے آسان کرتا گیا وہ ایک دم اٹھا اور تیزی سے باہر کو لپ اسے تالیہ سے بات کرنی تھی وہ اپنی سیٹ پہ نہیں تھی وہ دیوانہ وار راہداری میں بھاگا وہ اپنا بیگ اٹھائے لفٹ کی طرف جا رہی تھی تالیا وہ پھولے تنفس کے ساتھ اس کے پیچھے آیا وہ چونک کے مڑی پھر اسے دیکھا تو سادگی سے مسکرائی جی ایش میرے آفس آئیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے وہ عجلت میں کہتا اسے اپنے آفس سے آیا وہ حیران سی اندر آئی تو اشر نے دروازہ بند کیا پھر میز تک چلتا آیا وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی آج کے لیے بہت اسٹنٹ بہت گیمس کھیل لیے ہے شہر اب چھٹی کا وقت ہے اس نے یاد دلایا تو وہ جو اسے تعصب سے دیکھے جا رہا تھا تھوڑی کو دو انگلیوں سے مسلتے ہوئے بولا مجھے ایک بری بات معلوم ہوئی ہے مثلاً کیا وہ ٹھنڈے سے انداز میں بولی آپ نے عثمان کو جاب سے نکالا تھا اور اس نے بدلے کے طور پر کچھ غلط کر دیا ہے تالیہ نے سکون سے ابرو اٹھائی اور وہ کیا وہ صوفیہ رحمان کے پاس چلا گیا اور آپ کو مشکوک قرار دے دیا میری اطلاع کے مطابق صوفیہ رحمان آپ کی تفتیشی فائل کھلوا رہی ہیں وہ لوگ آپ کی کوئی کمزوری کوئی چھپی چیز کھوجنا چاہتے ہیں تالیہ چند لمحے اس کو بے تاثر نظروں سے دیکھتی رہی اشر کو لگا وہ اب بھی پرسکون ہے جیسے وہ ہمیشہ ہوتی تھی مگر عثمان نے کیا کیا ہے اس کا بیگ نیچے گرا اور اس کی بے یقینی سے پھیلتی آنکھیں دکھائی دی تو اشر محمود کا تنفس تنگ ہوا عثمان نے بدلے کے طور پہ کا چہرہ سرخ پڑنے لگا عثمان تو آپ کا آدمی تھا آپ کے اشاروں پہ چلتا تھا آپ نے آپ نے بھیجا ہے اسے صوفیہ کے پاس تالیا مراد غائب ہو چکی تھی اور وہ غراتی ہوئی شہزادی تاشا اس کے اوپر مکمل طور پہ چھا چکی تھی نہیں میں نے نہیں وہ آگے بڑھی اور ایک ہاتھ سے اشر کی گردن دپوچ لی پھر اسے دھکیلتی ہوئی پیچھے لے گئی اور جھٹکے سے اسے دیوار سے لگایا اگلے ہی پل اس نے ایک تیز دھار چاقو اس کی گردن پہ رکھ دیا تھا مجھے لگا میں نئے دوست بنا رہی ہوں مگر تم تم مجھ سے ہی انسیکیور ہو گئے تم نے میرے پیچھے حکومتی تفتیشی ٹیم لگا دی یو ایڈیٹ وہ اس کو گلے سے دبوچے چاقو کی نوک اس کی گردن میں پیبست کی غرا رہی تھی سرخ آنکھیں جارحانہ انداز اور یہ حلق سے نکلتی غراہٹ نما آواز اشر محمود دیوار سے لگا بالکل ساکت ہو چکا تھا خدا کی قسم اشر اگر کسی نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں تمہاری اور تمہاری بہن کی گردنیں کاٹ کے رکھ دوں گی اس کی گردن کو جھٹکا دے کے چھوڑا تم لوگ ابھی جانتے نہیں ہو کہ میں کتنی بڑی بلا ہوں لال انگارہ آنکھوں کے ساتھ غراتی ہوئی پیچھے ہٹی تم بالکل بھی نہیں جانتے مجھے وہ ششدر سا کھڑا تھا وہ پیچھے ہٹی اور پھر ایک ہاتھ مار کے میز کی ساری چیزیں گرا دی کانچ کی کوئی نازک چیز ٹوٹ بھی گئی مگر مجال ہے جو اشر محمود ذرا سا بھی ہلا ہو تالیا نے بیگ اٹھایا ایک حکارت امیز حسیلی نظر اس پہ ڈالی اور پیر سے نیچے لڑک کی چیزوں کو ٹھوکر مارتی باہر نکل گئی اشر نے دو انگلیوں سے گردن کو چھوا جہاں خنجر کی نوک رکھی تھی وہاں ذرا سا کٹ لگ گیا تھا اور خون کی سرخ بون نیچے لڑک رہی تھی اشر نے رنگین پورے سامنے اٹھا کے دیکھے وہ ابھی تک ششدر تھا یہ خنجر کہاں سے آیا یہ تالیا نے گردن دبوچنا کہاں سے سیکھا وہ لاجواب ہو چکا تھا اور باہر راہداری میں چلتی تالیا مراد کے قدم من من بھر کے ہو رہے تھے اس کا سارا وجود دہل کے رہ گیا تھا اور وہ بالکل سانس روکے آفس کیبن کے درمیان سے گزر رہی تھی سرا سینگی اور چکنی نظروں سے اعتراف میں بھی دیکھ رہی تھی بازو سینے پہ یوں لپیٹ رکھے تھے جیسے وہ جنگل میں کانٹوں سے بچ بچ کے چل رہی ہو پیچھے شکاری کتے ہوں اور اسے اپنی خوشبو کو دبانے کے لیے کالی مرچ کے پتے بھی نہ مل رہے ہوں فائلیں ہاتھ میں لیے سامنے سے گزرتے دانیال نے مسکراتے ہوئے اسے خدا حافظ اگر یہ جان لے کے تالیا کیل کی سب سے ماہر اسکیمر ہے تو وہ آگے بڑھتی گئی فریدہ نے اپنے کیبن سے گردن اونچی کر کے اسے الوداع بولا وہ اسے جواب تک نہ دے سکی اگر فریدہ کو معلوم ہو گیا کہ وہ عورتوں کے زیورات چرا چرا کے اس مقام تک پہنچی ہے لفٹ مین نے ادب سے سر جھکایا اور سامنے سے ہٹ گیا اگر اس کو معلوم ہو گیا کہ تالیہ نے اتنے سال لوگوں کے لاکرز اور پرس خالی کیے ہیں تو کیا عزت رہ جائے گی وہ لفٹ میں کھڑی ہوئی اور بٹن دبایا سامنے آفس کا منظر نظر آ رہا تھا دروازے ایک دوسرے کے قریب آنے لگے تو منظر تنگ ہوتا گیا یہ وہ آفس تھا جس کے لیے وہ بڑے سے بڑے فورم پہ جا کے لڑی تھی اپنا چہرہ منظر عام پہ لے آئی تھی ان لوگوں کی نظروں میں عزت اس نے بہت مشکل سے بنائی تھی مگر کیا سارے گناہ اور جرائم اس کا تعاقب کر رہے تھے کیا وہ معاف نہیں ہوئے تھے دروازے ایک دوسرے میں مل گئے اور اس کا سینہ گھٹتا گیا وہ بازو اپنے گرد لپیٹے سینگی کی حالت میں کونے میں کھڑی رہی لفٹ نیچے جا رہی تھی اور اس کا پریشان دل ڈوبتا جا رہا تھا اگر وان فاتح کو علم ہوا کہ تالیہ ہی حالم ہے اور حالم ایک چور تھا تو وہ اسے کن نظروں سے دیکھیں گے یا اللہ اب وہ کیا کرے گی چند میل دور پروسیکیوشن آفس کے اس وسیع کمرے میں بیٹھا ادھیڑ عمر پروسیکیوٹر اینک لگائے ایک فائل کا مطالعہ کر رہا تھا اس کی لبوں پہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک تھی دفتن دروازہ کھلا اور ایک ساملی رنگت اور لمبے بالوں والا اور رنگ اصلی نوجوان اندر داخل ہوا سر آپ نے بلایا تھا وہ انویسٹیگیٹر تھا اور اکثر انویسٹیگیٹرز کی طرح بے پرواز سے ہوئے میں تھا سیاہ پینٹ شرٹ کے اوپر چمکتے کپڑے کی سیاہ جیکٹ اس نے اس موسم میں بھی پہن رکھی تھی بال لمبے اور ہاتھوں پہ ٹیٹو بنے دکھائی دیتے تھے پروسیکیوٹر احمد نظام کو فائل پہ جھکے دیکھ کے انویسٹیگیٹر کھنکارا یہ تالیہ مراد والا کیس ہے نا آپ صبح کہہ رہے تھے کہ اس پہ کچھ نہیں ملا تو ہمیں اس فائل کو بند کرنا پڑے گا وہ صبح کی بات تھی شام کو حالات بدل گئے ہیں پروسیکیوٹر نے اینک کے اوپر سے مسکرا کے اسے دیکھا اور موبائل اسکرین روشن کر کے اسے دکھائی یہ تالیہ مراد کی پریس بریفنگ ہے جس کے نیچے فیس بک پہ لوگ کامنٹس کر رہے ہیں مجھے یہ کامنٹ چونک آ گیا ہے انویسٹیگیٹر نے فون اس کے ہاتھ سے لیا اور غور سے اسکرین کو دکھا وہاں ایک چھوٹا سا کامنٹ تھا یہ لڑکی ہماری قریبی سوپ پارلر والی ویٹریس جیسی لگتی ہے اس کا نام بھی تالیہ تھا یہ اس کی بہن تو نہیں سوشل میڈیا پہ ہر شخص کو رائے دہی کی آزادی تھی اور کسی عام شہری نے یوں ہی اپنی رائے دی تھی البتہ انویسٹیگیٹر نے چونک کے چیف پروسیکیوٹر کو دیکھا اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس فائل کو بند نہیں کر رہے ہمیں بلاخر ایک لیڈ مل گئی ہے انہوں نے ٹیک لگا کے بازوؤں کا تکیا بنا کے سر کے پیچھے رکھا اور فاتحانہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا اس کامنٹ کرنے والے کو ڈھونڈو اور تفتیش کے لیے آفس بلاؤ میں خود اس سے سوال جواب کروں گا پھر ہم اس سوپ پارلر بھی جائیں گے اس آفیسر نے درست کہا تھا شاید یہ لڑکی واقعی وہ نہیں ہے جو خود کو ظاہر کرتی ہے زبردست سر انویسٹیگیٹر جوش سے بولا ایسے فراڈ لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لانا بہت ضروری ہے یہ کیس یقیناً کیس آف دی ایئر بننے والا ہے مگر وہ غلط تھا اسے نہیں معلوم تھا کہ ایک معمولی لیڈ سے شروع ہونے والا کیس دراصل کیس آف دی سینچری بننے جا رہا تھا سیمینار ہال کی کرسیاں مہمانوں سے بھری تھیں اونچی چھت پہ لگے سارے بتیاں روشن تھیں جہاں کیمرہ مین کے کیمرے اسٹیج کی عکس بندی میں مصروف تھے وہیں مہمان خاموشی اور ادب سے ڈائس پہ کھڑی اسرا کو سن رہے تھے جو ورک پلیس پہ خواتین کو پیش آنے والی ہراسمنٹ کے موضوع پہ لیکچر دینے آئے اسرا سر کو سفید سٹول سے ڈھانپے ہوئی تھی اور کانوں کے موتی نظر آ رہے تھے ہلکے میک اپ اور نیوی بلو اسکرٹ بلاؤز میں ملبوس وہ ڈائس کے پیچھے کھڑی مطمئن اور پرسکون دکھائی دیتی تھی دونوں ہاتھ ڈائس کے کنارے پہ رکھے وہ اعتماد سے ہال کو دیکھتی مائک نے کہہ رہی تھی مجھے جب اس سیمینار کے لیے بلایا تو میں ہچکچا رہی تھی کہ کیا بولوں گی اتنا عرصہ منظر سے غائب رہنے کے بعد واپس سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا مشکل لگ رہا تھا وہ سادگی سے مسکرا کے بتا رہی تھی اسٹریٹ پولس کی دودیا روشنی تاریخ سڑک کو نیم روشن کیے ہوئے تھی بارش کی بوندیں بس کے شیشوں پہ لکیریں چھوڑنے لگی بس کے اندر تالیا اداسی سے کھڑکی سر سے ٹکائے باہر برستی بارش کو دیکھ رہی تھی لیکن پھر میں نے واپس آنے کا فیصلہ کیا صرف اپنی بیٹی آریانہ کی وجہ سے مائک میں بولتی اسرا کی آواز نم ہوئی اور مسکراہٹ گہری ہوئی جب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ آریانہ واقعی اس روز اس دنیا سے چلی گئی تو میرا دل چاہا میں بھی اس کے پاس چلی جاؤں لیکن اگر میں نے بھی ہار مان لی تو ملیشیا کی ان بیٹیوں کی آواز کون بنے گا جو روز کسی نہ کسی ظلم کا شکار ہوتی ہے ذلکفلی اپنے دیوان خانے میں فرش پہ بیٹھا دو بوتلوں کو ایک ساتھ ایک شیشے کے پیالے میں انڈیر رہا تھا جب کسی احساس کے تحت گردن مڑی شیلف پہ رکھی سفید مائع سے بھری شیشی چمک رہی اس میں بھرا مایا ذرا ذرا سا کم ہونے لگا تھا ذوالکفلی مسکرایا فاتح نے بلاخر ایک سوال کا جواب پا لیا تھا یقیناً میں اسرا محمود بارسن نیشنل کے ہونے والے چیئرمین کی بیوی یہ اعتراف کرتی ہوں کہ میں نے خود آفیسز میں خواتین کو ہریسمنٹ کا نشانہ بنتے دیکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کو صرف جسم کے طور پہ دیکھا جاتا ہے دماغ کے طور پہ نہیں مگر اب وقت آ گیا ہے جب مردوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ جاب کرنے والی لڑکیاں آفس افیئر چلانے یا مردوں کو خوش کرنے نہیں آتی آفس چیئر پہ بیٹھے فاتح نے لیپ ٹاپ اسکرین فولڈ کی تو اپنے ہاتھ کی پشتے بنے نشان کو دیکھ کے ٹھہرا زخم اب منمل ہو چکا تھا نہ جانے یہ زخم کیسے آیا تھا اس نے سوچا ہی تھا کہ لمحے بھر کے لیے آنکھوں کے سامنے ایک عجیب منظر چھانے لگا اسے لگا وہ ایک سلاخ دار کال کوٹھڑی میں بیٹھا ہے اس کے جسم میں درد ہے اور ساتھ بیٹھی جھکے سر والی لڑکی اس کے ہاتھ پہ مرہم لگا رہی ہے یکا یک وہ آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھتی ہے تو وہ چونکتا ہے وہ سنہری پونی اور سیاہ لباس والی تالیا ہے لڑکیاں حجاب پہنے یا نہ پہنے اگر وہ کسی مرد میں دلچسپی نہیں دکھا رہی تو اس لیے کہ وہ جاب کی جگہ پہ جاب کرنے آئی ہیں لڑکیوں کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کام کی جگہ پہ وہ ایک حد میں رہ کے اپنے کولیگ سے اچھا ریلیشن شپ رکھ سکتی ہیں ایک دوسرے کی مدد کر سکتی ہیں اچھا مشورہ دے سکتی ہیں مشکل میں کام آ سکتی ہیں مگر جیسے ہی کوئی مرد کسی عورت سے یا کوئی عورت کسی مرد سے غیر اخلاقی یا معنی خیز گفتگو کرے وہاں آپ کو فوراً رد عمل دینا ہوگا تقریر کرتی اسرا اعتماد سے کہہ رہی تھی فاتح چونکا لمحے بھر کے لیے ذہن میں دکھائی دینے والا منظر بلبلے کی طرح پھٹ کے غائب ہو گیا اس نے بے یقینی سے اعتراف میں دیکھا وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا اور سب ٹھیک تھا مگر یہ منظر یہ کیسا منظر اسے یاد آیا تھا جیسے وہ کسی قید خانے میں ہو اور زمین پہ بیٹھی تالیہ اس کے مرہم لگا رہی ہو شاید میری طبیعت خراب ہے جو مجھے الٹی سیدھی چیزیں نظر آنے لگی ہیں اس نے سر جھٹکا اور اٹھ کھڑا ہو باس کو اپنے کام سے خوش کریں اچھی شکل یا مسکراہٹوں سے نہیں آپ کو اپنی عزت کروانی ہوتی ہے مگر کچھ مرد ان ساری احتیاط پسندیوں کے بعد بھی لڑکیوں کو ہریس کرتے ہیں اسرا بول رہی تھی اور سب خاموشی اور توجہ سے اسے سن رہے تھے کیمرہ مین مسلسل اس کی عکس بندی کر رہے تھے اشر باتھ روم کے آئینے کے سامنے کھڑا گردن پہ دوا لگا رہا تھا اس کا سارا وجود ابھی تک ششدر تھا وہ چھ فٹ کا مرد تھا اور چاہتا تو تالیا پہ ہاتھ اٹھا سکتا تھا مگر صدمہ اتنا شدید تھا کہ اس سے کوئی رد عمل نہیں ظاہر ہو سکا کاش میں نے اس کی بات مان کے تالیا کی فائل کھلوانے عثمان کو نہ بھیجا ہوتا اس کے پچھتاوے لامحدود تھے اس کے دو ہی حل ہیں بطور معاشرہ ہم ڈاکٹرز ٹیچرز انجینئرز اور سیاسی ورکرز بن کے سب محفوظ ماحول میں کام کریں اور دوسرا ایڈم اور داتن ہالن کے بنگلے کے لاؤنچ میں بیٹھے مختلف کاغذات بکھیرے ہوئے تھے سامنے کری پفس بھی پلیٹ میں رکھے تھے جن کو مسلسل کھاتے ہوئے وہ باتیں بھی کر رہے تھے دوسرا جب بھی کوئی آپ کے ساتھ زبانی یا جسمانی طور پہ غیر آرام دہ کرنے والا فیل کرے آپ نے فوراً رد عمل دینا ہے ہمیں ہریسمنٹ کے خلاف لڑنے کے لیے شیم کو اس ساری ایکویشن سے نکالنا ہوگا اگر سڑک پہ کسی نے چھوا ہے تو مڑ کے اس پہ اسی وقت حملہ کرو اپنے پرس سے مارو یا ہاتھ سے مگر اس کو برابر کا جواب دو اس کی آواز بلند ہو رہی تھی اور وہ انگلی اٹھا کے جارحانہ انداز میں کہہ رہی تھی اگر بس میں کوئی تنگ کرے تو لوگوں کو اکٹھا کرو اگر آفس میں کوئی ہریس کرے تو نوکری یا شرم کی پرواہ کیے بغیر آسمان سر پہ اٹھا لو آپ کو اگر ہراسمنٹ سے کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ فوراً اسی وقت آواز اٹھانا ہے بس میں بیٹھی تالیہ وقفے وقفے سے اپنے مختلف کانٹیکٹس کو فون کر رہی تھی فلاں بینک سے پیسے نکلوانے ہیں فلاں شناخت کو تباہ کرنا ہے فلاں ادارے سے اپنی فائل ہٹانی ہے وہ ایک کے بعد ایک ثبوت مٹانے میں لگی تھی آج لڑکیاں کئی کئی سال بعد آ کے بتا رہی ہیں کہ فلاں شخص نے ان کو ہیراس کیا تھا میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہتے ہیں کہ اس وقت کیوں خاموش رہی نہیں آپ کو نہیں معلوم عورت کی کتنی مجبوریاں اور خوف اسے خاموش رکھتے ہیں لیکن آپ کو اب خاموشی توڑنی ہوگی میں ایک ماں ہوں اس بیٹی کی ماں جو مظلوم تھی اور دوسروں کے سیاسی انات کا شکار بن گئی ایک مظلوم بیٹی کی ماں آپ سے کہہ رہی ہے کہ اب وقت آ چکا ہے ٹائم صاف تالیہ سوپ پارلر میں چلی آئی تھی اور پچھلے کمرے میں کھڑی بوڑھے شیف کو منت اور مجبوری سے ایک داستان سنا رہی تھی شیف یقین دلا رہا تھا کہ اس کا تمام work record C C T V footages وہ مٹا دے گا اور پارلر کا کوئی ملازم کسی کو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہے گا تالیہ نے نئی زندگی شروع کی تھی اور وہ سب اس کا ساتھ دیں گے اب ہمیں نئے قوانین بنانے ہوں گے جو آواز اٹھانے والی اور میٹو کرنے والی لڑکیوں کا ساتھ دیں دو انگلیوں کی وکٹری بنا کے اسرا نے اوپر دکھائی اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میرا شوہر وان فاتح بن رامزل حکومت میں آ کے ورک پلیس پہ ہراسمنٹ کے خلاف ٹھوس قوانین بنائے گا کیونکہ وہ ایک ظلم کی گئی بچی کا باپ ہے اور ساری مظلوم بیٹیوں کا درد سمجھتا ہے وہ آنکھوں میں نمی اور لبوں پہ مسکراہٹ لیے ان کو یقین دلا رہی تھی اسٹیج پہ روشنیاں بکھری تھی اور ان میں کھڑی اسرا بہت باوقار اور پرعزم لگ رہی وہ ٹھہری تو ہال میں بیٹھے مہمان اپنی نشستوں سے اٹھ گئے اور بے ساختہ تالیاں بجانے لگے تالیا مراد حالم کے بنگلے کے سامنے کھڑی رات کے اس پہر گردن اونچی کر کے اس بنگلے کو دیکھ رہی تھی تاش کے پتوں سے بنا یہ بنگلہ کیا اس کے سر پہ آنے والا تھا وہ اندر تک ہل کے رہ گئی تھی وہ اندر داخل ہوئی تو لاؤنج میں سامنے کاغذات اور لیپ ٹاپس پھیلائے داتن اور ایڈم بیٹھے تھے اس وقت تک تالیہ اپنے آپ کو سنبھال چکی تھی بس سنجیدہ چہرہ بنائے اندر آئی اور بیگ میز پہ رکھا چیتالیہ جی آپ یقین نہیں کریں گی کہ ہم نے تصحیح کی میں نے کیسی عظیم دریافت کی سامنے بیٹھا ایڈم اسے دیکھتے ہی جوش سے چہک کے بولا وہ پہلے ہی اتنے مسئلوں میں گھری تھی اس وقت وہ ایڈم کے ہم نے نہیں میں نے کہنے پہ داتن کی خبکی سننے کے موڈ میں نہیں تھی اس لیے قدرے جھڑک کے ان دونوں کو اپنے جھگڑے کم کرنے کا کہنے ہی لگی تھی کہ داتن بول اٹھی واقعی یہ صرف ایڈم کی اپنی ذہانت کا کمال ہے ورنہ میں اکیلی تو یہ نہ کر سکتی خیر آپ نے میری بہت مدد کی آپ نہ ہوتی تو میں جلد ہمت ہار دیتا وہ اعتراف کر رہا تھا لڑکے تم اتنی جلدی ہمت کیوں ہارتے ہو ہماری تالیہ سے کچھ سیکھو اور ابھی تو تمہیں بہت آگے جانا ہے سلیبریٹی جرنلسٹ بننا ہے آپ کے ساتھ کام کر کے مجھے واقعی یقین آ گیا ہے کہ میں بہت آگے جا سکتا ہوں بس میرا وزن بھی آگے نہ چلا جائے ایڈم نے کہتے ہوئے پلیٹ سے کری پف اٹھایا اور دانتوں سے کترا تو داتن ہنس دی کھاؤ کھاؤ تمہارے لیے ہی بنائے داتن پدوکا جب کسی کو پسند کرتی ہے تو اس کے لیے دنیا کے بہترین کھانے بناتی ہے ویسے میں بھی یہاں موجود ہوں وہ جو سامنے کھڑی ابرو استجابیہ استجابیا اٹھائے ان دونوں کو خوشکپیاں کرتے دیکھ رہی تھی شوق سی آواز میں بولی تو ایڈم نے سادگی سے مسکرا کے دیکھا اف کورس چیتالیا آئیں بیٹھے آپ کو کچھ دکھاتا ہوں دیکھ تو میں رہی ہوں اس نے ناخوشی سے باری باری دونوں کو دیکھا بہت سے لوگوں نے نئے دوست بنا لیے ہیں لگتا ہے کوئی جل رہا ہے ایڈم داتے نے مسکراہٹ دبا کے کہا تو شہزادی نے کندھے اچکائے ابھی اتنا برا وقت مجھ پہ نہیں آیا جو تم دونوں سے جلوں گی پلیز اپنی شرلاک ہومس والی سرگرمیاں جاری رکھو وہ سر جھٹکتی کچن کی طرف بڑھی تو ایڈم نے برا مانے بغیر پکارا اتنی اچھی پہیلی دکھانے لگا تھا آپ کو میرے پاس میری اپنی پہیلیاں ہیں سلجھانے کو تم اپنا کام کرو وہ چپ چاپ کچن کی میز پہ بیٹھ گئی اور اسی پرچی کو کھول کے گھورنے لگی جبکہ ذہن اشر سوپ پارلر اور ان تمام وارداتوں میں الجھا تھا جو اس نے کبھی کی تھی داتن چپ چاپ اٹھی اور چولہے پہ اس کی پسند کا کچھ فرائی کرنے کا اہتمام کرنے لگی اور ایڈم کچن کی گول میں اس پہ اس کے مقابلہ بیٹھا اور نرمی سے پوچھا لگتا ہے پھر بہت سی بے عزتی ہوئی ہے خیر ہے چیتالیہ ایسا ہوتا ہے آپ کتابیں ابھی یہ دو لفظ بولے ہی تھے کہ تالیا نے جھپٹ کے سٹینڈ سے چھری اٹھائی اور اس کی طرف بلند کی یہ فکرہ بول کے تو دکھاؤ تم آج چیر دینے والی نظروں سے اسے گھورا تو ایڈم نے فوراً سے دایا ہاتھ پیچھے کر لیا واؤ بڑے دن بعد شہزادی تاشا نظر آئی تالیا نے ایک دم چھری گرا دی اور بے یقینی سے اپنے ہاتھ کو دیکھا جس میں اس نے چھری پکڑی تھی پھر جھرجری لے کر سر جھٹکا یہ میں نہیں ہوں چی تالیہ آپ کیوں خود سے جنگ کر رہی ہیں اب کہ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا تالیا نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا میں نے ملاقہ میں چند ماہ کے لیے شہزادی کا صرف کردار ادا کیا تھا میں وہ شہزادی نہیں ہوں جو حکومت کرتی تھی میں ایک فین گرل ہوں جو وان فاتح کی رفتار سے ملتے ملتے ہانپنے لگ جاتی ہے آپ واقعی ایک ہنسمک اور زندہ دل فین گرل ہی ہیں اور ایک سابقہ اسکیمر چیتالیہ مگر آپ وہ مغرور شہزادی بھی ہیں جو اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتی تھی آپ یہ دونوں ہیں ہم سب کے اندر ایک ظالم ملکہ بننے کا خواہش مند موجود ہوتا ہے اور میں نے آپ کو اسی طرح تسلیم کر لیا ہے یہ مجھے داتے نے سمجھایا کہ انسان جو ہوتا ہے اسے اپنے آپ کو ویسا ہی قبول کر کے اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت بنانا ہوتا ہے آپ اپنے آپ سے کیوں بھاگ رہی ہیں چولہے پہ کام کرتی داتے نے محض مسکرا کے اسے دیکھا اور کام جاری رکھا وہ ان دونوں کو آپس میں بات کرنے کا موقع دینا چاہتی تھی اف ایڈم تم نہیں سمجھو گے اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا ہر چیز غلط ہو رہی ہے اوپر سے فاتح نے اس رات کو میرے لیے چٹ تھما دی اور میں اس پہلی کو حل نہیں کر پا رہی پھر شیشے کے گلاس تلے رکھی چٹ نکال کے اسے دکھائی کیا تم اس کو حل کر سکتے ہو ایڈم نے ایک نظر ان ہنسوں کو دیکھا اور دوسری نظر تالیا پہ ڈالی بالکل نہیں اسے اسی کو حل کرنا چاہیے جس کو وان فاتح نے یہ دی ہے وہ جو پر امید ہوئی تھی منہ بنا کے اسے دیکھنے لگی میں حالم ہوں اور اس کو مختلف فارمولوں اور سائفرس کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کر چکی ہوں مگر یہ کوئی ایسا کوڈ ہے جو ٹوٹ ہی نہیں رہا نہ یہ نمبر کسی فون کا نمبر ہے نہ بینک اکاؤنٹ نہ شناختی کارڈ نمبر اف وہ سچ ہو چکی تھی یہی تو آپ کی غلطی ہے آپ اسے حالم یعنی تالیہ بن کے حل کر رہی ہیں حالم تو ماہر ہے بے پناہ ذہانت کا مالک بڑے بڑے کوڈز بریک کرنے والا یہ چیٹ وان فاتح نے حالم کو نہیں دی تھی تالیہ نے سے ابرو اکٹھے کیے تم اتنی لمبی تقریر کے بجائے صاف بات کیوں نہیں کرتے ایڈم ایڈم کی آنکھیں شرارت سے چمکی وان فاتح آپ کی زبانی جنگل میں آپ کی کہانی ضرور سن چکے تھے مگر وہ کبھی کیل والی تالیہ مراد کو جو کوٹس توڑنے میں ماہر تھی جانتے ہی نہیں تھے وہ حالم سے کبھی کیل میں نہیں ملے تھے ہیں فاتح صاحب صرف شہزادی تاشا سے واقف تھے وہ شہزادی تاشا جس نے جنگل میں ان کے ساتھ سفر کیا تھا وہ کوئی ظالم ملکہ بننے کی خواہش مند لڑکی نہیں تھی وہ پر اعتماد تھی اپنے آگے کسی کی ذہانت کو کچھ نہ سمجھتی تھی وہ کموڈو ڈریگن کی آنکھ میں بے رحمی سے تیر چلا سکتی تھی اندھیرے پانیوں میں سفر کرتی خزانے کے جزیروں تک جا پہنچی تھی جس نے قید خانے میں جا کے سپاہیوں سے کہا تھا کہ وہ ان کی ہونے والی ملکہ ہے وہ فین گرل نہیں تھی وہ ملکہ تھی اور یہ چٹ انہوں نے اس تاشا کے لیے دی تھی اگر آپ یہ چیف آف سٹاف والی محکوم اور سادہ سی تالیہ بن کے اس پہلی کو حل کرنا چاہیں گی تو آئی ایم سوری مگر آپ کبھی اسے حل نہیں کر سکیں گی نہ آپ حالم جیسی انویسٹیگیٹر بن کے اس کوٹ کو توڑ پائیں گی آپ کو پہلے یہ تعین کرنا پڑے گا کہ آپ کون ہیں وہ اس سے سنے گئی چپ چاپ سنے گئی پھر اس نے آنکھیں بند کی تاج انگوٹھیاں کامدار لمبے لباس تیروں سے بھرا ترکش تلوار کچھ بھی اس کے پاس نہ تھا مگر اس نے آنکھیں کھولی وہ جانتی تھی کہ وہ مراد راجا کی بیٹی ہے ایک شکار باز ایک شہزادی جو ملاقہ سلطنت کے سلطان کی ملکہ بننے جا رہی تھی جس نے راجا مراد کو چکما دیا تھا اور غلاموں کو محل کے باہر لا کھڑا کیا تھا جو غار کی محافظ شکار باز کے خون میں لت پت وجود کی پرواہ کیے بغیر اس کو گردن سے دبوچ کے خزانے کا پوچھ رہی تھی جو قید خانے میں فاتح پہ تشدد کرتے سپاہیوں پہ غرا رہی تھی جو شاہی مورخ سے اپنی تعریفیں لکھوایا کرتی تھی اور اس لمحے میں تالیہ کو احساس ہوا کہ وہ کون تھی وہ خود اپنی فین تھی وہ اپنی تعریفیں اس لیے لکھوایا کرتی تھی کیونکہ وہ اپنی ذہانت کے آگے کسی کو کچھ نہ سمجھتی تھی وہ شہزادی تھی اور ایڈم مورخ جب کہ فاتح غلام تھا غلام وہ چونکی وان فاتح صرف ایک غلام تھا ایڈم وہ بولی تو چکنا لہجہ مختلف تھا ایڈم زیر لب مسکرایا وان فاتح میری طرح گردن اکڑائی کوڈز بنانے اور توڑنے میں ماہر نہیں تھا وہ تو ایک سیاست دان تھا اسی ہی کام نہیں آتے میں اس کو غلط طریقے سے حل کر رہی تھی اس نے چٹ اوپر اٹھا کے اسے غور سے دیکھا میں اس پہ دنیا کا مشکل سے مشکل ترین فارمولا اپلائی کر رہی تھی جبکہ اگر اسے وان فاتح نے لکھا ہے تو اس سے تو کوئی بہت آسان چیز ہونا چاہیے یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ کوئی بہت سادہ چیز ہوگی آپ فین گرل بن کے نہ سوچیں وہ ذہین شہزادی بن کے سوچیں جس کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایڈم نے پین اس کی طرف بڑھایا پتا ہے کیا وہ اسے سنے بغیر پین لے کے جلدی سے کاغذ پہ حروف لکھنے لگی یہ سادہ سی شفٹ سائفر ہے ہر ہنسا حروف تہجی کو ظاہر کرتا ہے جیسے ون کا مطلب پہلا حرف ہے وہ تیز تیز ہر ہنسے کے ساتھ اس کے نمبر والا حروف تہجی لکھ رہی تھی جو فکرہ بنا وہ حروف کا صرف ملغوبہ لگ رہا تھا چونکہ یہ شفٹ سائفر ہے تو ہر حرف سے اگلا صرف لکھنا ہوگا ون کے لیے ایک ہی جگہ بی لکھوں گی اور اڑتالیاں مسکرائی یہ تو بچوں والا سائفر تھا ہوں میرے باس کو تو مشکل کو لکھنے ہی نہیں آتے شہزادی نے نخرے سے سوچا تھا داتن فرائی مچھلی لیے ان کے پیچھے آ کھڑی ہوئی چٹ اب درمیان میں رکھی تھی اور اس پہ لکھا نظر آ رہا تھا اس کا قاتل اس کی پسندیدہ فیری ٹیل میں ہے وہ الفاظ خون کو سرد کر دینے والے تھے وہ تینوں لمحہ بھر کے لیے دنگ رہ گئے تھے اس کا کس کا ظاہر ہے آریانہ کا انہوں نے جنگل میں مجھے آریانہ کا قصہ سنایا تھا وہ جانتے تھے مگر چونکہ وہ مجھے چھوڑ رہے تھے اس لیے اس وقت انہوں نے مجھے قاتل کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ساری بات اس کی سمجھ میں آ رہی تھی مگر جب ان کو تین سوالوں کا علم ہوا تو انہیں لگا کہ میں اور وہ الگ نہیں ہو سکتے تب انہوں نے ذوالکفلی کے پاس میرے لیے ہم چھوڑا کیونکہ وہ چاہتے تھے میں آریانہ کو انصاف دلاؤں یہ انکشاف ان کو ملاقہ میں کسی وجہ سے ہوا ہوگا اور وہ یاداشت کھونے پہ اسے بھولنا نہیں چاہتے ہوں گے مگر آریانہ کو تو صوفیہ رحمان نے مارا تھا ایڈم حیران ہوا ہاں اس نے ہی کیا تھا وہ سب سارے ملک کو معلوم ہے داتن کو بھی اجھنپا ہوا مگر تاشا بنتے مراد آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے اس جٹ کو دیکھ رہی تھی نہیں صوفیہ رحمان نے آریانہ کو نہیں مارا تھا اس کی نظریں ان الفاظ پہ جمی تھی میں جانتی ہوں اس کا کیا مطلب ہے آریانہ فیری ٹیلز میں رہنے والی بچی تھی اور اس کی پسندیدہ فیری ٹیل سنو وائٹ تھی ہاں تو داتن خفا ہو سنو وائٹ میں بھی ظالم ملکہ نے شہزادی کے لیے جنگل میں شکاری بھیجا تھا اور ہمارے ملک کی ظالم ملکہ صوفیہ رحمان ہی ہے ہوں اس نے دھیرے سے گردن ہلائی وہ ابھی تک بنا پلک جھپکے کاغذ کو دیکھ رہی تھی تم بھول رہی ہو کہ سنو وائٹ میں ظالم ملکہ کون تھی کون تھی سوتیلی ماں ایڈم نے ششدر آواز میں کہا تو داتن کا منہ کھل گیا کیا اور سارا پزل لمحوں میں حل ہو گیا تھا شہزادی تاشا کے لبوں پہ بلا آخر ایک تلخ اور بے رحم مسکراہٹ بکھر گئی آریانہ کو اسرا نے مروایا تھا وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولی آریانہ کی مجرم اس کی اپنی ستیلی ماں ہے ان دونوں کے درمیان فاتح کا جھوٹ نہیں اسرا کا گناہ آ گیا تھا اسرا آریانہ کی قاتل ہے اور وان فاتح یہ بات بھول چکے ہیں وہ ٹھنڈے لہجے میں باری باری دونوں کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ رہی تھی حالم کے بنگلے میں اس وقت ششدر سا سناٹا چھایا تھا اسرا بنتے محمود کے بیڈ روم کی دیوار پہ سلور بیزوی فریم کا کداور آئینہ آویزا تھا اور وہ خالی کمرے کا عکس دکھا رہا تھا دفتن دروازہ کھلا اور اسرا اندر داخل ہوتی دکھائی دی بیگ کوہنی پہ ڈالے وہ سیمینار کے بعد سیدھا گھر آئی تھی اور ایک ہاتھ سے سٹول اتار رہی تھی پھر بیگ کرسی پہ پھینکا اور سیدھی چلتی آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی اونچا جوڑا باندھے کانوں میں موتی اور گردن میں ہیرو کا نیکلس پہنے اس نے مسکرا کے اپنے خوبصورت چہرے کو دیکھا آج کی تقریر نے سوشل میڈیا پہ میری تعریفوں کے پل باندھ دیے ہیں اچھی تقریر لکھ کے دی تھی تالیہ نے وہ مسکرا کے اپنے نیکلس پہ انگلی پھیرتی اپنے عکس سے کہہ رہی تھی مگر تالیہ سمجھتی ہے کہ مجھے ان تقریروں کی ضرورت ہے اسے یہ نہیں معلوم کہ اسرا محمود حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے اور اب وہ حکومت کرے گی کیونکہ اب سب ٹھیک ہو چکا ہے واقعی ممی اب سب ٹھیک ہو چکا ہے کمرے کے کونے سے آواز آئی تو اسرا نے اطمینان سے چہرہ موڑا وہاں بیڈ کے کنارے پہ آریانہ بیٹھی تھی سفید فراک پہنے سفید ہیئر بینڈ لگائے اس کی نظریں عجیب تھیں اور فراک کے سینے پہ خون لگا تھا مجھے معلوم ہے تم یہاں نہیں ہو آریانہ اب مجھے تمہارے ڈرانے خوابوں سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ تم مر چکی ہو بے چاری آریانہ بیزاری سے سر جھٹک کے دوبارہ آئینے میں دیکھا اکس میں پیچھے بیڈ پہ بیٹھی آریانہ صاف دکھائی دے رہی تھی میں آریانہ نہیں ہوں ممی میں تو آپ کا اپنا آپ ہوں جس سے آپ ڈرتی ہیں چھوٹی بچی مسکرائی مگر آپ کو اب کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے اتنے برس آپ اس بات کے ڈر سے ملک سے بھاگنا چاہتی تھیں کہ کہیں وہ نینی اور اس کا ساتھی آپ کے سامنے نہ آ جائے یا میں دوبارہ سے ڈیڈ کو نہ مل جاؤں مگر چھ سال بعد ڈیڈ نے یہ کنفیوژن ہی دور کر دی میں تو اسی دن مر گئی تھی اور وہ دونوں گواہ بھی جن کو آپ نے بھیجا تھا ہاں اور بالآخر میں اپنے خوف سے آزاد ہو گئی وہ اکثر خود کو مسکرا کے دیکھ رہی تھی اب مجھے اس ملک پہ حکومت کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا مگر آپ کو ابھی بھی ایک چبن ہے کچھ ہے جو آپ کو بے آرام کر رہا ہے اسرا کی مسکراہٹ سمٹی اور اس نے گہری سانس لی ہاں اور اس کا نام تالیہ مراد ہے فاتح اور وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ علم نہیں کہ ان کے درمیان کیا چل رہا ہے لیکن خیر اس کی کہانی بھی جلد ختم ہو جائے گی میں نے اشر سے عثمان کے ذریعے صوفیہ رحمان کو تالیہ کے بارے میں مشکوک کر ہی دیا ہے کچھ تو اس کے خلاف مل ہی جائے گا حکومت کو وہ ہماری زندگیوں سے دور چلی جائے گی اور یہ راز راز ہی رہے گا کیونکہ سوائے اس کی کوئی خطرناک حد تک ذہانت کا مالک نہیں ہے یہاں وہ اب چہرے پہ آئی لپیٹتے ہوئے سوچ رہی تھی آریانہ کا عکس مدم ہونے لگا اور بلاخر وہ غائب ہو گئی جب سے اس کے مر جانے کا علم ہوا تھا اس کا عکس اسرا کو کم کم ستانے لگا تھا وہ بلاخر پر سکون ہو چکی تھی شانت اور بے خوف کیا اشر کیا بچے اور کیا فاتح ان میں سے کوئی بھی اب میرا راز نہیں پا سکے گا پھر تنہا کمرے میں کھڑے اس نے بیزوی آئینے سے مسکرا کے پوچھا مرر مرر آن دا وال ہو از دا کلیورسٹ آف دا مال اور آئینہ جواب کے طور پہ ملکہ بد کا خوبصورت چہرہ دکھا